اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے نیم تاریخ آتے شیتان میں لکڑیاں جل رہی ہیں الماری کے سامنے مراد کھڑا ہے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اندر پانی کی طرح کا بے رنگ مشروب ہے بوتل کے پیندے میں ایک سکا اور ڈلی بیٹھی ہے وہ الماری کا پٹ کھول کے بوتل اندر رکھتا ہے پھر مرتا ہے تو چٹک جاتا ہے وہ لڑکی چوکھٹ سے کھڑی ہے انگلیاں مڑوتی خوف کے باوجود خود کو سنجیدہ رکھے مراد تیزی سے اس کے قریب آتا ہے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دونوں ہاتھ تھام دیتا ہے تالیہ میں جانتا ہوں تم خوف زدہ ہو اور نہیں تو وہ پور یقین انداز میں سر کو نفی میں ہلاتی ہے مگر فضا میں خوف اور پریشانی کی خوشبو رچی بستی ہے اور تم پریشان بھی ہو اس کو سنے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہے جا رہا ہے مگر برے دن جلد ختم ہو جائیں اچھے دن قریب ہیں یہ شور کیسا ہے باپا الور سنگائی میں سر شام کیسے لوگ گھسائے ہیں مراد گہری سانس لیتا ہے یہ بندہ ہارا اور شہزادی کے سپاہی ہیں یہ پورے گاؤں کے شکار بازوں کو گرفتار کر کے محل کے خانوں میں ڈال رہے ہیں اسے اپنے اندر غصہ ابلتا محسوس ہوتا ہے شہزادی اتنی ظالم کیوں ہے باپا وہ کب تک الور سنگائی کے لوگوں پہ ظلم کرتی رہے گی پھر یکدم وہ اپنے اندر خوف محسوس کرتی ہے اور یہ خوف اس کو چونکا دیتا ہے وہ مراد کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتی ہے باپا کیا وہ آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے پھر وہ سی نفی میں سر ہلاتی ہے میں آپ کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی باہر گھر کا بیرونی دروازہ دھڑ دھڑ آتا ہے مراد اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے تالیا وہ آ گئے ہیں میری بات غور سے سنو بیٹی وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے مگر دروازے پہ شور بڑھتا جا رہا سپاہی آواز لگا رہے ہیں کہ وہ محل سے آئے ہیں مراد حاضر ہو وہ مسلسل خوف اور پریشانی سے نفی میں سر ہلائے جا رہی ہے تالیہ قوم کا رہبر قوم کا باپ ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے یہ میری قربانی کا وقت ہے وہ مجھے لینے آئے ہیں مگر تم سے میں اتنا چاہتا ہوں تالیہ کہ تم میرا ایک حکم مان لو وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے تالیا کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں مگر وہ ایسا بات میں سر ہلاتی ہے جی پاپا میں کیا کروں مجھے بتاؤ یہ قربانی تمہیں ادور سنگائی کے لوگوں کے لیے دینی ہوگی تالیہ اور اپنے باپ کی اٹھی گردن اور وقار کے لیے دو گینا اس کی آنکھوں سے پھسل رہے ہیں خوف اور بے یقینی کی فضا حراسیت اور دروازے پہ ہوتی زوردار دستک اور یہی خواب ٹوٹ گیا تھا وہ سال تھا چودہ سو انسٹھ عیسوی اور سلطنت تھی سرزمین ملاقہ کی جو کئی ریاستوں اور ملکوں سے وسیع و عریض تھی اس میں کہیں وہ گھنا رین فارسٹ تھا جس کے اندر برستی بارش اب تھم چکی تھی اور کیچڑ زدہ زمین پہ وہ تینوں چل رہے تھے تالیا کی پیشانی خبکی سے سکڑی ہوئی تھی تیز چلتے چلتے وہ فاتح کے برابر پہنچ گئی اور پھر دو قدم آگے نکل گئی وان فاتح نے ایک گہری نظر اس کی پشت پہ ڈالی ضروری نہیں ہے شہزادی ویسی ہی ہو جیسے تمہارے خواب میں تمہیں بتائی گئی ہے تم نے اپنی آنکھوں سے تو اسے ظلم کرتے نہیں دیکھا صرف اس کے ظلم کے قصے سنے ہیں تالیا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں غصہ تھا اس کے آدمیوں نے گاؤں میں فساد برپا کیا ہوا تھا وہ میرے باپا کو پکڑ کے لے جانے والے تھے اور اس وقت باپا نے مجھے ایک حکم دیا یقیناً چابی کے ذریعے دروازہ پار کرنے کا اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکرا کر پلٹنے لگی شہزادی تاشا کی وجہ سے میرا خاندان ٹوٹا اور گاؤں تباہ ہوا اور یہ سب چار دن پہلے ہوا ہے وقت یہاں رک گیا تھا چار دن پہلے جب ہم دروازہ پار کر کے ادھر آئے تو اس دن میرے باپا کو قید میں ڈالا گیا ہوگا چار دن سے ہم اگر ان درختوں میں بھٹک رہے ہیں تو میرے باپا قید خانے میں اذیت کاٹ رہے ہوں گے کیا یہ شہزادی تاشا کے ظالم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے سر ٹھیک کہہ رہے ہیں چیتالیا ایڈم چھڑی سے زمین کو ٹٹولتا قریب آیا کیا معلوم وہ سپاہی شہزادی کے نہ ہوں تاریخ کی کتابوں کے مطابق بندہ ہارا انتہائی مکار اور سازشی آدمی تھا مگر اس کی بیٹی تاشا وہ بہت اچھی شہزادی تھی تالیہ لب بھینج کے ایڈم کو دیکھنے لگی جو اس کے کھا جانے والے تاثرات سے بے نیاز بولے جا رہا تھا البتہ فاتح بس غور سے اس کی پیشانی کی سلوٹیں دیکھ رہا تھا چار دن سے بدل نظر آتی تالیا کے اندر اب چنگاریاں بس چکی ٹھیک ہے پرتگالیوں نے تاریخ کی کتابیں جلا دی اس لیے ہمیں سلطان مرسل شاہ یا شہزادی تاشا کا ذکر بہت کم ملتا ہے مگر جتنا ذکر موجود ہے اس کے مطابق وہ ملاقہ کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی اتنی سحر انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائے وہ قدیم کتابوں کے الفاظ یاد کر کے دہراتے ہوئے ارد گرد درختوں کو دیکھ رہا تھا وہ جب محل کی بارہ دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں جب وہ دربار میں آتی تو وزرا درباری اور غیر ملکی سفیر بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے وہ بولتی تھی تو سلطان دم سادے اس کو سنتا تھا وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی تیر اندازی تلوار زنی گھڑ سواری بازی وہ سب جانتی تھی وہ لکھ پڑھ بھی سکتی تھی رقص اور دوسرے فنون لطیفہ سے بھی واقف تھی چین اور ملاقہ کا کوئی ایسا کھانا نہ تھا جو شہزادی تاشا پکا نہ سکے کوئی ایسا ٹانکا نہ تھا جس کو وہ کاٹ نہ سکے وہ حرم کی نگران تھی بندہارا کی سب سے قابل اعتماد مشیر وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف تھی غرض کیا تھا جو کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا اسی لیے اس کو تاشا تاشا پسونا پسونا کہا جاتا ہے تالیا نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ابرو اٹھایا اس اندیکھی عورت کی اتنی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی پسونا یعنی انچینٹر مطلب ساحرہ جادوگرنی اور یہ ساری باتیں تمہیں کیسے معلوم ہے ایڈم وہ پھنکائی کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں چیتالیہ جی کیوں آپ نہیں پڑھتی کچھ زیادہ ہی سادگی سے پوچھا تالیا کی رنگت اب ضبط سے سیاہ پڑنے لگی تھی دان کچکچا رکھے تھے تمہاری تاریخی کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر میرے خواب نہیں وہ ایک ظالم شہزادی ہے اور بس اتنی ساری کتابیں ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی بلاخر فاتح سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو وہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی ایڈم کہہ رہا تھا تو صرف برا لگا تھا مگر اس کا انداز تو مانا تالیا مراد کے اندر آگ لگا گیا میرے خواب جھوٹ نہیں بولتے میری زندگی کی تباہی کی ذمہ دار آپ کی تاشا پسونا ہی ہے میں نہیں مان سکتا وہ بے نیازی سے نفی میں سر ہلاتا آگے جا رہا تھا جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی تالیہ اور اس کے خواب غلط ہو سکتے تھے مگر اس کے ذہن میں بنا تاشا پسونا کا امیج نہیں وان فاتح تاشا کی طرف داری کا شوق کیوں ہے ہاں اسے دور جاتے دیکھ کے وہ بے بسی سے بولی کیونکہ وان فاتح ان کے فین ہیں وہی فین جو آپ فاتح صاحب کی ہیں فین زور دے کے بولا اس نے سر جھڑکا فاتح صاحب کو احتیاط سے کسی عورت کے بارے میں بات کرنی چاہیے آخر وہ شادی شدہ ہیں کیوں آپ کو جلن ہو رہی ہے کیا وہ بیگ کندھے پر ڈالتا ابروچ کا بولا اور پھر بے نیازی سے آگے بڑھ گیا تالیہ کی برداشت ختم ہو چکی تھی لپک کے ایک پتھر اٹھایا اور ایڈم کی کتابوں سے بھری کھوپڑی کا نشانہ باندھا مگر پھر ضبط کر گئی میں میں اور جلس لیکن اس کو تو چھوڑوں گی نہیں پتھر پرے پھینک دیا اور ڈنڈے کو زمین پہ رکھتی قدم اٹھانے لگی ماتھے پہ سلوٹیں پڑی تھی اور اندر غصہ ہی غصہ ابل رہا تھا شہزادی تاشا کے گناہوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا وہ مسلسل گدلی زمین پہ اوپر چڑھ رہے تھے بار بار پیر اور خود کو سنبھالنا پڑتا ایڈم وقفے وقفے سے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتا پھر سر جھٹکتا شاید اسے کہیں تکلیف ہو رہی تھی اور پڑھے کتابیں کیٹ برگلر ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے فاتح سے پکارتے ہوئے رکا وہ سفید گدلی شرٹ کے آستین چڑھائے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھا گیلے مال باتھے پہ جمے تھے اور مٹی والا چہرہ اوپر اٹھائے ان چائے کی سمت دیکھ رہا تھا یوں لگتا تھا وہ برسوں سے اس جنگل میں بھٹک رہا ہو جی تبانگوں وہ ڈھنڈا نیچے پھینکتی سامنے آئی گالوں پہ مٹی جمی تھی الجھی چوٹی کندھے پہ گری تھی اور آنکھوں میں ناراضی تھی اس درخت پہ چڑھو اوپر آخری شاخ تک اور وہاں سے دیکھ کے بتاؤ کہ اس جنگل کے پاس کیا ہے اوپر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے حکم دے رہا تھا تالیا نے ہتھیلی سے گال پہ لگی مٹی صاف کی آج تین مزید پیچھے کو چڑھائی اور تیز قدموں سے درخت کی جانب بڑھی وہ چار دن کی تھکی اور پستہ حوصلہ تالیا نہیں تھی شہزادی تاشا پہ آتا غصہ اسے توانائی دے رہا تھا درخت کانٹوں سے بھرا تھا سب کچھ اتنا نوکیلا تھا کہ اسے احتیاط سے چڑھنا پڑتا مگر اس کے لیے آسان تھا ہاتھوں پہ اس نے پھٹے کوٹ کا کپڑا لپیٹ لیا اور اوپر چڑھتی گئی بالکل کسی بلی کی طرح وان فاتح اور ایڈم گردن اٹھائے ہاتھوں سے آنکھوں پہ سایہ کیے اس کو دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ اونچے درخت پہ غائب ہو گئی پھر چند منٹ بعد وہ نیچے اترتی دکھائی دی تو کیا دیکھا تم نے کیا ہے جنگل کے چاروں طرف او گوڈ تم ہم کو وہ درخت سے اترتے ہی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سموئے بولی ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی ہم تو دو ہزار سولہ میں ہی ہیں جنگل کے باہر کوالا لمپور ہے دو میل کے فاصلے پہ مجھے سینٹرل پارک نظر آ رہا ہے ایڈم کا منہ بے یقینی سے کھلا خوشی سے لب واہ پھر ذرا ٹھہرا فاتح کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا ایڈم کی مسکراہٹ سمٹی شخص سے تالیا کو دیکھا آپ جھوٹ بول رہی ہیں ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں کیوں تم چہرے نہیں پڑھ سکتے کیا ناک سکوڑ کے جتا کے بولی اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا ایڈم پہ گویا اوس پڑ گئی قریب ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ شبال کی طرف یہ رین فارسٹ ختم ہو جاتا ہے وہ اب سنجیدگی سے فاتح کو بتا رہی تھی اس کے آگے درختوں کا سلسلہ ہے مگر وہ کسی جنگل کے درخت لگتے ہیں وہاں روشنی ہوگی غذا ہوگی جانور ہوں گے اس کے علاوہ مجھے کوئی آبادی دکھائی نہیں دی بس درخت ہی درخت ہے یعنی ہمیں کل صبح ہوتے ہی شمال کی طرف سفر کرنا ہوگا ایک دفعہ ہم جنگل پہنچ جائیں گے آگے کوئی رستہ مل ہی جائے گا وہ پر امید لگ رہا تھا رین فارسٹ اور جنگل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں درخت ذرا فاصلے پہ ہوتے ہیں اس لیے آسمان دکھائی دیتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک پہنچ سکتی ہے یوں زمین پہ پودے اور جھاڑیاں خوشی خوشی نشر و نما پاتے ہیں مگر رین فارسٹ کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کینوپی سی بن جاتی ہے سب چھت یوں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی اس لیے زمین پہ پودے اور جھاڑیاں بہت کم اگتی ہیں اور درخت بارش کے پانی کے باعث نشو نما پاتے ہیں اکثر بڑے بڑے جنگلوں کے درمیان کچھ حصے پہ ایک گھنا سا رین فارسٹ اگاتا ہے یہ بھی کوئی ایسا ہی رین فارسٹ تھا جو یقیناً کسی بڑے جنگل کے درمیان میں تھا مغرب اترنے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا ایڈم خفا نظر آ رہا تھا مگر اس سے زیادہ تھکا ہوا وہ وہیں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا اور پیشانی چھو کے دیکھنے لگا تمہیں کیا ہوا سامنے کھڑے فاتح نے تشویش سے پوچھا توانائی ختم ہو رہی ہے میری شاید بخار ہو رہا ہے وہ نڈھال لگ رہا تھا کیوں تم نے اپنی کتابوں میں بخار کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرنا نہیں سیکھا وہ پلکیں جھپک جھپک کے بولی تو فاتح نے ایک بھرم نظر اس پہ ڈالی اس کی طبیعت خراب ہے تالیا اوہ افسوس ہوا مگر فکر نہ کرو ہم شہزادی تاشا کے پاس پہنچ جائیں تو وہ ایڈم کا علاج کر دے گی بہت ہمدرد اور نیک دل شہزادی ہے نا وہ جی ہاں اور بہت خوبصورت بھی وہ نگاہت سے چہرہ اٹھا کے بولا چھ سو سال پرانی شہزادی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خوبصورت بھی تھی پانچ سو ستاون سال چیتالیہ نکاہت سے آنکھیں بند کرتے تنے سے ٹیک لگاتے وہ صحیح کرنا نہیں بھولا تھا تاشا تاشا اسے اس نام سے چڑ ہونے لگی تھی اوپر درختوں کی جھرکوں سے دکھائی دیتا آسمان تیزی سے اندھیر ہونے لگا یہاں سورج ڈھلنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر گھوپ اندھیرا ہو چکا فاتح اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر آگے درختوں کی طرف بڑھ گیا تو وہ ایک تنے کے ساتھ بیٹھی اور تھیلے سے کوکو کو پھل نکال لیا یہ کٹا ہوا تھا وہ انگلی سے گودا پوروں پہ نکال نکال کے منہ میں ڈالنے لگی جیسے جار میں سے مایونیز کھا رہی ایک سرسری نظر ایڈم پہ ڈالی جو نکاہت سے آنکھیں بند کیے لیتا تھا تم تو نہیں کھاؤ گے نا ایڈم نے آنکھیں کھول کے ناراضی سے اسے دیکھا بہت شکریہ چیتالیہ میں نہیں کھاؤں گا وہ مسکرائی شانے اچکائے اور انگلی لبوں میں ڈالے سفید گدا کھائے گئی ایڈم نے بے بسی بھری ناپسندیدگی سے اسے دیکھا آپ شاید زندگی گزارنے کی عادی ہیں اگلے مارک کے بارے میں سوچتے رہنے کی تب ہی جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ شہزادی تاشا آپ کی دشمن ہے آپ کے اندر توانائی سی بھر گئی ہے وہ جو انگلی سے گودا چوس رہی تھی رکی اور آنکھیں گھما کے اسے دیکھا اگر کوئی تمہارے باپا کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دے صرف اس لیے کہ وہ اپنے گاؤں کے غریبوں کے لیے لڑ رہے تھے تو کیا تم بدلہ نہیں چاہو گے اور آپ بدلا کیسے لیں گی شہزادی تاشا سے پہلے اپنے باپا کو اس کی قید سے چپکے سے نکال لاؤں گی اور پھر وہ کچھ سوچ کے مسکرائی اور نچلا لب دانتوں سے دبا لیا شہزادیوں کے پاس بہت زیور ہوتا ہے سونے چاندی ہیرے زمرد یا اس کے منہ میں جیسے پانی آ رہا تھا شہزادی تاشا سے اس سے اچھا بدلہ کیا ہوگا کہ اس کا سارا زیور اسے اسے چھین کے کلاش کر دیا جائے یا اللہ ایڈم نے بے اختیار چھوئی آپ نے کہا تھا آپ چوری چھوڑ دیں گی مگر آپ ابھی بھی شہزادی کی ہیرے جواہرات کا لالچ رکھی ہوئی ہیں لالچ میرے ڈی این اے میں شامل ہے اور گودے سے بھری انگلی لبوں میں رکھے ایڈم صدمے سے اسے دیکھے کیا واقعی آپ تاشا کے محل میں چوری کا منصوبہ بنائے ہوئے کی ہے تالیا کی مرضی اس نے شانیاں چکائی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی خواب میں دیکھا شہزادی کا زیوروں سے بھرا ہاتھ یاد آیا اگر وہ یہ زیور چلا کے واپس اپنے زمانے میں لے جائے تو اس کی قیمت مزہ آنے لگا وہ فیس فور میں پہنچ چکی تھی وان فاتح کہاں رہ گئے یکدم ایڈم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا وہ تمہارے لیے آگ کا بندوبست کرنے گئے ہیں مگر میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سارے فارسٹ کی لکڑی گیلی ہے نم لکڑی سے آگ نہیں جلے گی ان کو کیا معلوم وہ کتابیں تھوڑی پڑھتے ہیں ایڈم نے اس دفعہ جواب تک نہیں دیا بس آنکھیں مونگ لی فاتح واپس آیا تو ایک ہاتھ میں لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا گیلے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور تنفس پھولا ہوا تھا نیچے بیٹھ کے اس نے لکڑیاں سامنے رکھی پھر چند پتلی سوکھی ٹینیوں کا گھونسلا سا بنایا اور ایک بڑی گیلی لکڑی اٹھائی گویا درخت کے تنے کی چھال ہو جو لمبائی میں اکھاڑ لایا تھا سر یہ گیلی ہیں ان سے آگ کیسے جلے گی فاتح نے جواب نہیں دیا خنجر سے لمبی لکڑی کے سرے کو کاٹا اور اسے میٹر کے چھلکے کی طرح کاٹ کے دو حصوں میں کھلتا گیا اندر ایک پتلی لمبی لکڑی پڑی تھی یہ ڈیڈوڈ ہے مردہ خشک لکڑی اس سے ہم آگ جلائیں گے بغیر جتائی کہتے ہوئے اس نے مردہ لکڑی سوکھی ٹہنیوں کے ساتھ رکھی ایڈم کی رنگت خفت سے گلابی ہو فوراً تالیا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی کیوں تم نیشنل جیوگرافک نہیں دیکھتے کیا آنکھیں جھپکا کی سادگی سے پوچھا اس کا جسم پہلے درد سے ٹوٹ رہا تھا اوپر سے چیتالیہ کی باتیں وہ سرخ پڑتے کانوں کے ساتھ رخ ہی مڑ گیا جنگل کے اس حصے میں اب خاموشی چھا گئی تھی واحد آواز پرندوں کی تھی یا اس خنجر کی جسے فاتح ایک گیلی موٹی لکڑی پہ رگڑ رہا تھا لکڑی کا بھورا سا ٹہنیوں کے ڈھیر پہ گرنے لگا یہی صفوف آگ کو بھڑکانے کے کام آتا تھا جس طرح وہ زمین پہ بیٹھا گردن چکائے گیلی لکڑی چھیل رہا تھا اس کو دیکھ کے تالیا کے دل میں افسوس جاگنے لگا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا توانکو کہ آپ چھ سو سال پیچھے چلے جائیں گے پانچ سو ستاون سال ایڈم رخ پھیرے بغیر خفکی سے بڑبڑایا میں حال کے بارے میں سوچتا ہوں کبھی آپ مجھے تاشا کہتے تھے وہ مزید اداس ہو تب مجھے تم پہ بھروسہ نہیں تھا اور اب اب ہے وہ سر جھکائے چاقو لکڑی پہ رگڑے جا رہا تھا بار بار گیلے بال انگلیوں سے پیچھے کرتا لیکن وہ پھر سے ماتھے پہ آن گرتے آپ کا چیئرمین کا الیکشن سر پہ تھا چار دن سے آپ غائب ہیں سارا ملک آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا اور اشر اب چیئرمین بن جائے گا اندھیرے کے ساتھ اس پہ پھر سے تاری ہونے لگی جب ہم واپس جائیں گے تو میں رستہ نکال لوں گا وان فاتح کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے ایک منٹ ایڈم نے رخ موڑا اور چہرے پہ حیرت تھی جو اندھیرے کے باوجود آیا تھی وقت کا اصول ہے کہ اگر ہم اس میں سفر کریں تو ہماری واپسی تک وہ رک جاتا ہے یعنی ہم اس کے آگے بڑھنے سے پہلے واپس آ سکتے ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے سنباؤ کے گھر میں وقت وہیں ٹھہر گیا ہو ہم کئی دن بعد بھی واپس جائیں تو وقت وہیں سے شروع ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایڈم ہمیں ابھی یہ بھی یقین نہیں کہ ہم کس دور میں واپس آئیں مجھے یقین ہے یہ وہی دور ہے توانگ کو وہ تیزی سے بولی چار دن پہلے جب ہم اس جنگل میں آئے اس سے چند لمحے قبل ہی گیارہ سالہ تالیہ نے دروازہ پار کیا تھا وقت ٹھہر گیا تھا مگر آپ گیارہ سالہ لڑکی کے طور پہ نہیں لوٹے ایڈم بول کے پچھتایا وہ دند ہی سے اس کی طرف گھومی چابی سے وقت آگے اور پیچھے ہوتا ہے ایڈم ایک پلا پلا انسان چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے سائنس نہیں پڑھی کیا تم نے یا اللہ ایسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا وہ چڑھ گیا استقبل کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑو حال کی فکر کرو وہ اب ٹہنیوں کو جوڑ رہا تھا پھر اس نے چاقو اور ایک لوہے کا آلہ جو تالیا کے بیگ میں تھا نکالا اور ان کو اوپر تلے رکھ کے رگڑا ایک دفعہ دو دفعہ چنگاریاں نکلتی مگر آگ نہ جلتی تالیا آگے کو جھکی اور پھونکے مارنے لگی پاتے بار بار دونوں دھاتوں کو رگڑتا یک شولا سا جلا اور لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تالیا ابھی تک پھونکے مارے فاتح پاتے نے مسکرا کے اسے دیکھا مجھے خوشی ہے کہ تم فیز تھری میں آ چکی ہو آگ نے سارے کو روشن کر دیا تھا میں فیز تھری سے آگے نکل چکی ہوں معلوم نہیں آپ لوگ میرا ساتھ دے بھی سکیں گے یا نہیں وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈنڈا اٹھا لیا فاتح نے اسے نہیں روکا وہ آگے چلتی جا رہی تھی شاید یوں ہی جنگل میں ٹہل آپ کہاں جا رہی ہیں چیتالیہ ایڈم فکر مندی سے پکار اٹھا اس وقت جنگل خطرناک ہوتا ہے یہ جنگل نہیں رین فارسٹ ہے کیوں ڈکشنری نہیں پڑھتے کیا وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئے ایڈم نے مٹھیاں بھیج دی جب ہم واپس جائیں گے تو پہلا کام چیتالیہ کو پولیس کے حوالے کرنے کا کریں گے وہ جو ایڈم کے تھیلے سے پتے نکال نکال کے ان کا معائنہ کر رہا تھا دھیرے سے ہنس گیا وہ چوری چھوڑ چکی ہے ایڈم ایڈم نے تڑپ کے اس کی طرف چہرہ موڑا آپ کی اطلاع کے لیے وہ شہزادی تاشا سے بدلے کے طور پہ اس کا زیور چرانا چاہتی ہے وہ اب بھی چوری کا ہی سوچ رہی ہے سر ہم اس وقت ایک کرائسس میں ہیں ایڈم آگ کے دوسری جانب وہ اکڑوں بیٹھا گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا زندگی کے کچھ کرائسس جنگل کی مانند ہوتی ہیں اور جنگل میں صرف ایک سمت میں چلا جاتا ہے ورنہ بھول بھلیاں مار ڈالتی ہیں تالیاں ان سے دور ڈنڈا زمین پہ مارتی چلتی جا رہی تھی مسکراہٹ آئی وہ اداس لگتی تھی ہر انسان کرائسس میں مختلف طریقے سے رد عمل دیتا ہے بعض دفعہ اپنے برے وقت کو کاٹنے کے لیے اسے لالچ کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ ایک درخت ترے جا ٹھہری اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھنے لگی انسان کو ایک فینٹیسی چاہیے ہوتی ہے کچھ ایسا جس کی تکمیل اس کو متحرک رکھے دنیا والوں کے نزدیک وہ فینٹیسی وہ ناممکن خواب بری چیز ہو سکتا ہے لیکن جو انسان اس جنگل میں گھرا ہوتا ہے اس کے لیے واحد روشنی وہی فینٹیسی ہوتی ہے اب وہ درخت کے تنے سے سر ٹکائے اوپر دیکھ رہی آنکھیں اداس ہاتھ دل پہ رکھا تھا تو اگر کبھی انسان صرف چلتے رہنے کی غرض سے کسی اچھوتی چیز کی خواہش دل میں زندہ رکھے کوئی خواب کوئی فینٹیسی جس کا انتظار جس کے ملنے کی تمنا اسے امید دلائے اور اس کے قدم مثبت سمت اٹھتے رہیں تو اوکے کبھی کبھی خود کو تھوڑی رعایت دے دینی چاہیے تالیہ نے آنکھیں مول لی اور دھیمے سروں میں کوئی گیت کا گنگنا بنا اور کرائسس سے نکل آنے کے بعد وہ عجیب خواہشیں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں اس لیے عجیب خواہشوں اور خوابوں پہ کبھی نادم نہیں ہونا چاہیے ہم انسان ہیں اور یہ ہماری ضروریات ہیں اس لیے خود کو رعایت دے دیا کرو اب وہ آنکھیں کھولے اوپر درختوں کے سیروں کو دیکھتی گنگنا رہی تھی ہاتھ ابھی تک دل پہ تھا رہی تالیا تو اگر اسے لگتا ہے کہ بہت زیور اسے خوشی دے سکتے ہیں تو اسے اس خیال میں جینے دو اگر یہ خیال اسے جنگل سے باہر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اٹس اوکے مگر وہ مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہیں الاؤ کے پار نیند دراز ایڈم خفا ہوا وہ صرف تمہیں تنگ کر رہی ہے مگر کیوں کیا اس کے پاس کرنے کو کچھ اور ہے الاؤ کے پار بیٹھے پاتے نے ابرو اٹھا کے پوچھا تو وہ چپ ہو گیا ڈنڈے کی آواز آنے لگی وہ اب واپس آ رہی تھی ایڈم خاموش ہو گیا سارا جنگل خاموش ہو گیا اب ایک اور رات بہت سے شور اور بہت سے خاموشی سے کٹنی تھی صبح ہوئی تو سورج یوں نکلا گویا کبھی ڈوبا ہی نہیں تھا گرمی بڑھ گئی تھی اور ایڈم کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی وہ کبھی پیٹ پہ ہاتھ رکھتا کبھی گردن پہ چلتا مگر چلتے رہنا بھی مجبوری تھی وہ تینوں آگے پیچھے گرمی زمین پہ چلتے جا رہے تھے ایڈم بار بار پیچھے رہ جاتا تو فاتح کو رکنا پڑتا کیا تم کوئی دوائی کوئی بوٹی جانتے ہو جو تمہاری تکلیف رفع کر سکے فاتح اس کے لیے فکر مند تھا میں خود نہیں جانتا سر مجھے کیا ہو رہا ہے نہیں جانتے تو جلدی چلو پھر ہمیں دن کی روشنی میں سرین فارسٹ سے نکلنا ہے وہ ڈپٹ کے کہتی آگے بڑھ گئی تو ایڈم نے جہاں دکھ سے اسے دیکھا وہیں فاتح کا دماغ کھول اٹھا وہ بیمار ہے تالیا آواز میں غصہ اور گرج وہ رکی اور گردن موڑ کے بے نیازی سے ان کو دیکھا ایڈم بیمار نہیں ہے اب جلدی چلے اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی فاتح ضبط کر دیا پھر ایڈم کے کندھے کو تھپکا ہمت کرو ایڈم نے ایسا بات میں سر ہلایا اور قدم اٹھانے لگا قریب ڈھائی گھنٹے گزرے تھے جب چلتے چلتے ایک دم ڈھیر ساری روشنی نظر آئی سب سے آگے چلتی تالیاں ٹھہر گئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی پھر وہ تیزی سے اس طرف دوڑی درخت ختم ہو گئے تھے باہر گاس تھی سب چھت کی حدود بھی ختم ہو گئی جیسے کوئی تلسم سا ٹوٹا تھا قید ختم ہوئی تھی اس نے بھی یقینی سے سر اٹھایا اوپر کھلا آسمان تھا صاف سے نہری آسمان جہاں سورج چمک رہا تھا وہ دونوں بازو پھیلائے بے یقینی سے ایڑیوں پہ گھومی گول گول یہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا جنگل کی زمین گھاس اور جاڑیوں سے ڈھکی تھی فاصلے پہ موٹے تنے کے درخت اگے تھے یہ مختلف قسم کے درخت تھے درمیان میں اتنا فاصلہ تھا کہ آسمان نظر آتا زمین اور درخت یہاں بھی گیلے گیلے سے تھے مگر مٹی گھاس کے باعث پھسلن زدہ نہیں تھی کہیں جنگلی پھول اگے تھے دور بہتے پانی کی آواز جانوروں کی مختلف بولیاں زندگی سے بھرپور وہ جنگل تھا ایک خوبصورت جنگل وہ خوشی سے مڑی تو وہ دونوں بھی درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلتے دکھائی دیے فاتح بیگ کندھے پہ ڈالے آگے تھا اور نڈھال سا ایڈم پیچھے بیگ وہ تینوں باری باری اٹھا ابھی ایڈم کی باری تھی اور تالیا نے ایڈم کو بیگ پکڑا بھی تھا مگر فاتح نے وہ اس سے لے لیا تھا چلے ہم نے نے اس اس طرف طرف جانا ہے میں اوپر سے دیکھا تھا آگے جنگل کم گھنا ہو جائے گا وہ اشارہ کرتے ہوئے بولی تو فاتح کو اسے ٹوکنا پڑا تالیا ہمیں ٹھہرنا ہوگا ایڈم مزید نہیں چل سکتا کیوں وہ ایڈم کی طرف گھومی اور کمر پہ ہاتھ رکھے سر سے پیر تک اسے دیکھا کیونکہ اگر اس کی جگہ تم بیمار ہوتی تو میں تب بھی یہی کرتا غلط کرتے اور وہ کوئی بیمار نہیں ہے اب چلے وہ رکھائی سے کہتی آگے بڑھ گئی میں چل سکتا ہوں سر اٹس اوکے وہ داسی سے کہتے ہوئے قدم اٹھانے لگا اس کے انداز سے لگتا تھا کہ اسے رونا آ رہا ہو مگر ضبط کر رہا ہو وہ ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا کم عمر اور سادہ اسے اپنی ماں یاد آ رہی جب وہ بیمار ہوتا تھا تو وہ کس طرح سر جھٹک کے اس نے یادوں کو ذہن سے جھٹکا اور بہت سے آنسو پی کر چلنے لگا اسے تالیہ سے کسی قسم کی رعایت کی امید نہ تھی ان کے رستے میں بہت سے درخت آئے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی پھلدار نہ تھا انجان چیزیں اگی تھیں کافی آگے ایک جگہ چشمہ بہ رہا تھا صاف ٹھنڈے پانی کا قریب ہی درخت اگے تھے فاتح نے ایڈم کو ادھر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چشمے کی طرف آیا جھک کے پانی سے ہاتھوں کے کٹورے بھرے اور اسے منہ پہ ڈالا تالیا ہم یہاں ٹھہر رہے ہیں میں آگ جلاتا ہوں تاکہ ایڈم کو حرارت ملے اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے تم اس کے لیے کوئی دوا ڈھونڈو کیوں وہ بیمار تھوڑی ہے وہ نروٹے پن سے کہتی اٹھی اپنا خنجر نکالا اور ایک طرف کو چل دی فاتح نے برہمی سے مڑ کے اسے دیکھا وہ دور جا رہی تھی وہ سر جھٹک کے اپنے اوپر پانی ڈالنے لگا جنگل میں شدید خارش اور الرجی سے بچنے کے لیے بار بار خود کو پانی سے دھونا بہت ضروری تھا مگر یہ پانی بھی تالیا پہ آیا غصہ کم نہیں کر پا رہا ایڈم بن محمد نکاہت سے آنکھیں موندے ایک درخت سے لگا بیٹھا تھا فاصلے پہ فاتح ایک دوسرے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے چند جنگلی پھول اپنے ہاتھ پہ رگڑ رہا تھا کبھی کسی کو سنتا کسی کو پھینک دیتا فکر مندی سے بار بار ایڈم کو دیکھتا جس کی گردن اب ڈھلکی ہوئی تھی دونوں کے درمیان الاؤ جل رہا تھا یکایک بارش کی بوندے ٹپ ٹپ برسنے لگی اس نے بوٹیوں کا تھیلا پرے ڈال دیا اور خود بے بسی سے ٹیک لگا لی بارش نے چند لمحے میں ہی الاؤ بجا ڈالا تبھی قریب آتے قدموں کی آواز سنائی دی اس نے گردن نہیں موڑی جانتا تھا کہ وہ تالیا ہی ہے بس سامنے دیکھتا رہا پیچھے کہیں سے تالیا کے آنے کی آواز آ رہی تھی وہ کچھ گھسیٹ کے لا رہی تھی کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ تالیا ہرن کے ایک بچے کو گھسیٹ کے لا رہی تھی وہ زندہ تھا شاید ترف رہا تھا گردن میں خنجر گھومپا ہوا تھا خون بہے جا رہا تھا مگر وہ اسے قابو کیے ہوئے بد وقت کھینچتی وہ اسے فاتح کے سامنے لائی اور اس کی گردن پہ اپنا کیچڑ آلود پیر رکھ کے بیٹھی اور چاقو اس کی گردن سے نکالا خون بھل بھل بہنے لگا فاتح خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا اس کے منہ پہ مٹی لگی تھی اور الجھے سنہرے بال گرد آلود تھے چہرے پہ زخم کے نشان بھی تھے اور چپتی ہوئی نظریں فاتح پہ جمی تھی ہرن اس کی گرفت میں کسمسا رہا تھا پھڑ پھڑا رہا تھا مگر تالیا نے اپنا پاؤں اس کی گردن پہ جما رکھا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یاد ہے وہ نظریں اس پہ جمائے کیچڑ پہ رکھا چاقو اٹھاتے ہوئے مصنوعی سا کہ تاشا تمہارے ٹیلنٹ کیا ہے تمہاری زندگی میں کامیابیاں کیا ہیں تمہیں کیا آتا ہے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کر رہی تھی چاقو اب ہرن کی گردن سے لگا رکھا تھا مجھے یہ آتا ہے اور ساتھ ہی چاقو تیزی سے اس کی گردن میں گھوم دیا معصوم جانور چلایا تڑپا خون کے تازہ چھینٹے فاتح کے چہرے اور شرٹ پہ آن گرے اس نے آنکھیں بند کر لیا اور سر جھٹکا بولا کچھ نہیں ہرن تڑپ رہا تھا خون بہ رہا تھا اس کے کپڑے زمین سرخ خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی اور وہ زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے مہارت سے نرنے غزال کی گردن کو ذبا کر رہی تھی دھیرے دھیرے اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی اور وہ بے جان ہو گیا اس طرف بہت سے ہرن ہیں مگر اس وقت میں ایک ہی کافی ہے ہم پہ کیوں توانکو کیسا لگا میرا نشانہ وہ جتاتے ہوئے پوچھ رہی تھی ویسے بھی حالم کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا جیسے حالم کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے پھر خنجر چلاتا ہاتھ روکا یہی منظر بالکل یہی منظر میں نے خواب میں دیکھا تھا یعنی میرے خواب علامتی نہیں ہوتے وہ ہو بہو حقیقت کا عکس تھے اور میں ان میں علامتیں تلاش کرتی رہتی تھی فاتح اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور جو میں نے تمہیں لینے بھیجا تھا ایڈم کی دوا مگر ایڈم بیمار نہیں ہے وہاں بے نیاسی بے نیاسی تھی وان فاتح کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی ماتھے پہ بل پڑے وہ کچھ سخت کہنے ہی لگا تھا کہ جب میں ملیشیا آئی تھی تو میرا وزن اس سے پچیس کلو زیادہ تھا میں نے کئی ماہ لگا کے وزن گھٹایا اور تب سے وزن کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہوں اور اس دوران میں نے فاقے بھی کیے اور ڈپریشن میں اوور ایٹنگ بھی کی غرض میں ہر طرح کی بھوک سے لڑتی رہی وہ خون آلود ہاتھوں سے گوشت کے ٹکڑے ہرن کے اندر سے نکال رہی تھی اتنی مہارت اور صفائی سے کہ وہ رک کے دیکھنے لگا وہ واقعی کسی شکاری کی اولاد تھی پیچھے لیتا ایڈم بھی سن رہا تھا وہ کہ اس کی آنکھیں بند تھیں مجھے قدرتی جڑی بوٹیوں کا تو علم نہیں مگر میں کئی سال سے ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بھوک ہے ان سات سالوں میں اس کو پچاس قسم مختلف پیٹ درد ہو چکے اور ہر دفعہ وجہ ایک ہی نکلتی ہے بھوک خوراک اس لیے وان فاتح جب تالیا کہہ رہی ہو کہ ایڈم بیمار نہیں ہے تو ایڈم بیمار نہیں ہے ایڈم صرف بھوکا ہے گوشت کی چند بوٹیاں اس نے ایک پتے پہ رکھی اور اٹھ کے بجھے الاؤ کے قریب آئی آپ سلیبریٹی ہیں فٹ رہتے ہیں مجبوری ہے رہنا پڑتا ہے آپ کی بھوک آپ کے تابع ہے وہ لکڑیوں پہ بوٹیاں سیخوں کی طرح پھرونے لگی میں کیٹ برگلر ہوں مجھے روشن دانوں اور وینٹ کے سرنگوں میں گھسنا ہوتا ہے دبلا رہنا میری مجبوری ہے مگر ایڈم کی بھوک اس کے تابع نہیں ہے وہ نارمل انسانوں کی طرح کھاتے پیتا ہے اور وہ چار دن سے غیر فطری غذا کھا رہا ہے ایڈم بیمار نہیں ہے تمام کو ایڈم صرف بھوکا ہے اور جب وہ یہ بھنا ہوا گوشت کھائے گا تو اس کی توانائی واپس آ جائے گی لیکن یہ بات پتہ نہیں کیوں ایڈم کو خود سمجھ نہیں آئی کیوں ایڈم وہ معصومیت سے اس کی طرف گھومی تم نے کبھی متوازن غذا کے اوپر لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں پڑھی فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ چین گئی اس کی ساری کلفت دور ہو گئی تھی ایڈم اپنی جگہ گنگ ہو گیا پہلے تو اسے تالیہ کے اس خیال رکھنے کے عمل پہ یقین ہی نہ آیا پھر جب محسوس ہوا کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے تو خفگی سے رخ موڑ گیا دونوں ہاتھ ابھی تک پیٹ پہ تھے درد بہت شدید تھی بارش تھمنے کے بعد جب دوبارہ آگ جلائی گئی اور لکڑی کی سیخوں پہ دہتی گوشت کی بوٹیوں کو آگ نے چھوا تو ان سے مختلف قسم کے رس نکلنے لگے اشتہا انگیز خوشبو سے بھوجل دھوئیں کے مرغولے اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہونے لگے باربی کیو کی زبردست مہک نے تینوں کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالا تھا اتنے دن بعد اتنی بھوک کاٹنے اور اذیتیں اٹھانے کے بعد بھنی گوشت کی وہ مہک ایک دم ماحول خوشگوار ہو گیا اور پھر مہک سے بھوجل دھواں اوپر فضا میں گم ہونے لگا مگر کیا وہ واقعی گم ہو رہا تھا کیا وہ مختلف سمتوں میں پھیلتا جا رہا تھا جنگل سے لڑائی نہیں لڑی جاتی کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے اور جنگل میں انسان کا پتہ اس کی آواز اور چاپ سے پہلے اس کی خوشبو دے دیتی ہے یہ خوشبو ان کی جنگل میں پہلی سنگین بنتی تھی دوپہر اب ٹھنڈی ہو چکی تھی جنگل کے ان خوبصورت درختوں کے بیچ وہ تینوں الاؤ کے گرد بیٹھے تھے ایڈم اپنے پتے پہ رکھا بھنے گوشت کا ٹکڑا شوق سے کھا رہا تھا البتہ وہ خاموش تھا فاتح کھاتے ہوئے کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی تالیہ کو تالیا جو خاموش ہو ہی نہیں رہی تھی جب فوڈ ڈپارٹمنٹ ایڈم بن محمد کے پاس تھا تو ہمیں کیا ملتا تھا کھانے کو توانکو وہ بوٹی توڑتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کے بول رہی گوشت سخت تھا مگر کھانے کے لائق تھا مرے ہوئے منوس گراس ہوپر بدمزہ پپیتا اور تو اور اس نے ہمیں ترمائٹس بھی کھلائے وہ کیڑے اور ایک دفعہ تو کوئی چپکلی بھی لے آیا کہ تالیا یہ زہریلی نہیں ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں ایڈم نے بس منتقم خاموش نظروں سے اسے دیکھا وہ فاتح کی طرف متوجہ تھی اور اور وہ کراہ جانور جس کا نام بھی مجھے یاد نہیں وہ کھلایا اس نے ہمیں تمام اور وہ موٹا سا کیڑا کریب اور کوکو کا پھل فاتح نے دھیرے سے یاد دلایا مگر تالیہ نظر انداز کر گئی اور وہ گندا سا پھول اخ تھو کیا نہیں کھلایا اس نے ہمیں مگر جب فوڈ ڈپارٹمنٹ تالیا مراد کے ہاتھ میں آیا تو کیا کھانے کو ملا ہمیں اب وہ باری باری دونوں سے رائے مانگ رہی تھی اگر بنا نمک کے باوجود اتنا لذیذ گوشت تالیہ نے نہ بھنا ہوتا تو ایڈم اسے ابھی پھینک دیتا مگر ضبط کر گیا سر جھکائے کھاتا گیا توانائی آنے لگی پیٹ درد ان کا ہو رہا تھا تالیا مراد کی وجہ سے ہمیں یہ غزال ملا کھانے کو کو یہ لذیذ غزال سوچے اگر میں نہ ہوتی تو آپ کا کیا بنتا وہ لکما چباتے ہوئے مزے سے کہتے ہوئے پھر ہاتھ جھاڑ کے اٹھی میں جھرنے پہ ہاتھ دھونے جا رہی ہوں پھر اپنا بیگ اٹھا کے وان پاتی کے قریب سے نکل کے چلی گئی ایڈم نے دان کچ کچا کے اسے جاتے دیکھا ایڈم وہ تمہارا خیال رکھ رہی ہے وہ تحمل سے سمجھانے والے انداز میں بولا تو ایڈم نے تڑپ کے اسے دیکھا یہ خیال رکھنا ہے یہ اس کی دوستی ہے پھر نامعلوم دشمنی کیسے ہوگی فاتح نے کوکو کے چھلکے کے کٹورے سے بھرا پانی پیا اور پھر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی اس کا ذہن عام انسانوں سے کہیں زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے اس کی دشمنی بہت خطرناک ہوگی شہزادی تاشا کو خبردار رہنا چاہیے ایڈم نہیں ہنسا بس پتا پرے رکھ دیا مجھے ایسی دوستی نہیں چاہیے جس میں ہر وقت اتنی باتیں سننی پڑے دوستی میں باتیں سننی پڑتی ہیں دوستی میں ہی تو سننی پڑتی ہیں مگر ایڈم کے ماتھے کے بل صاف نہیں ہوئے صرف اس لیے کہ آپ کا دوست آپ کا خیال رکھ رہا ہے آپ اس کی ہر بری بات برداشت کرتے جاؤ اگر کوئی دوست آپ کے لیے ٹاکسک نہیں بن رہا تو اس کو برداشت کرنا چاہیے وہ دونوں کھلے جنگل کی گھاس پہ بیٹھے تھے فاصلے فاصلے پہ درخت اگے تھے بارش کے بعد اب ہر سو ٹھنڈی چھایا پھیلی تھی کیا فرق پڑتا ہے کہ دوستی کیا ہے میں فلسفوں میں نہیں الجھتا زیادہ فکر اس بات کی کرتا ہوں کہ دوستی بچائی کیسے جاتی ہے دونوں کے درمیان جلتا علاوہ اب ٹھنڈا پڑ رہا تھا سرخ انگارے سے لگتے دکھائی دے رہے تھے کیا دوستی کو بھی بچانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سوال پہ فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے زندگی میں ہموار زمین کی طرح ہوتی کون سی چیز ہے ایڈم رشتے کریئر شوق ہر چیز یا تو اوپر جاتی ہے یا نیچے اگر دوستی پہ محنت نہ کی جائے تو اس کا گراف نیچے چلا جاتا ہے اور کیسے محنت کی جاتی ہے دوستی پہ دیکھو کوئی آپ کو اس سے زبردستی نبھانے پہ مجبور نہیں کر سکتا وہ بولتے ہوئے تھوڑی کو ناخود سے رگڑ رہا تھا نظریں دور اس سمت لگی تھی جہاں گئی تھی یہ خون کے تعلق سے بے نیاز ہوتی ہے صرف دل سے کی جاتی ہے اور وہی لوگ اپنے دوست کے دل سے نہیں اترتے جن میں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں بہت سا صبر اور خوش نصیبی ان دو چیزوں کی مدد سے ایک دوست دوسرے کے دل میں آئی عداوت کو اچھی باتوں سے دور کرتا یہ صبر انسان کو خود پیدا کرنا ہوتا ہے اور بخت اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بخت اس نے اجنتے سے دہرایا کیا اچھا دوست نصیب سے ملتا ہے بالکل لیکن آج کل کے بچے تو اپنے دوستوں کی تنقید تک نہیں سہ سکتے ایسے نازک لوگوں کو بخت نہیں لگا کرتے ایڈم اس کے لیے برداشت سے دوستوں کی بری بھری باتوں پہ منفی رد عمل دینے سے خود کو روکنا ہوتا ہے جو تحمل سے اپنے دوست کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اسے ہی اللہ بخت لگاتا ہے اور یہ خوش بختی اس کو مزید اچھی دوستیاں ادا کرتی ہے یعنی کسی عام دوست کو برداشت کرنے پہ اللہ یا تو اسی کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست ادا کرے گا میں نے تو ایسے ہی ہوتے دیکھا ہے لوگوں کی فطرت سمجھ کے ان کو ڈیل کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا مجھے دیکھو ہزاروں کارکنوں سے سب کی عادات اور طبیعت کے مطابق ہر روز ڈیل کرتا ہوں اور ٹھہرا کرتا تھا الفاظ تھے کہ کیا سارے جنگل میں ایک اداسی خاموشی چھا گئی ناک سا سکون دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا ان سے دور ایک طرف تالیاں چلتی جا رہی تھی پھر ایک جگہ درختوں کی اوٹ میں وہ ٹھہری اور احتیاط سے پیچھے کو دیکھا آنکھوں میں شرارت تھی سچ شکر کی فاتح یا ایڈم میں سے کوئی اس کا تعب نہیں کر رہا تھا گڈ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بٹوا نکالا وان فاتح کا بٹوا جو ابھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے تالیا نے اچت لیا تھا اس کے ہاتھ کی صفائی کا کمال تھا میں بھی تو دیکھوں ہر رات سونے سے پہلے اپنے بٹوے سے کیا نکال کے دیکھتے ہیں فاتح صاحب نچلا لب شرارت سے دبائے اس نے بٹوے کو کھولا اندر رقم تھی جو کافی نم تھی credit card I D card Ariana کی تصویر اور تصویر کے پیچھے کچھ پھولا ہوا اس نے دو انگلیاں خانے میں گھسا کے وہ شے باہر نکال لی جو تصویر کے پیچھے چھپی پلاسٹک کا ننا سا زپ لاک بیگ بالکل آدھی انگلی کے جتنا ایئر ٹائٹ تالے آنکھوں کے سامنے اوپر لائی شفاف پلاسٹک کے اندر کارن کے چند ٹوٹے پوٹے ٹکڑے تھے اس ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے وان فاتح جیسا بڑی عمر کا پریکٹیکل آدمی سیاست دان پورے ملک کی حکمرانی کے قریب ہونے والا شخص وہ پلاسٹک بیگ میں یہ کارن کے ٹکڑے کیوں رکھے گا ٹکڑے پرانے لگتے تھے بہت پرانے یہ غلطی سے اندر نہیں آن گرے تھے بال خصوص محفوظ کیے گئے تھے وہ سوچ میں گم بٹوا جیب میں ڈالتی مڑی تھی کہ نظروں کے سامنے جھماکا سا ہوا کیا خواب دیکھا تھا اس نے بھلا جب پہلی دفعہ وہ وان فاتح سے مل کے تنگو کامل کے گھر سے لوٹی تھی چونک کے تالیا نے اطراف کے درختوں کو دیکھا یہی درخت تھے وہ یہی گدلی زمین وہ ایڈم اور فاتح سے دور آئی تھی اور اس کی گردن میں پھندا آ پڑا ایسا ہی کچھ تھا اس کے خواب میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ جنگل میں اکیلے نہیں تھے وہ تیزی سے واپس بھاگی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سانس پھولنے لگا تھا پیچھے جنگل کے اس حصے میں ویسا ہی سکون تھا فاتح درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا اور ایڈم سستی سے سر تلے بازوں کا تکیا بنائے گھاس پہ لیتا تھا جب ان دونوں نے قریب آتے قدموں کی آواز کیا معلوم چیتالیا جی اس دفعہ کوئی شیر شکار کر لائی ہیں ایڈم جل کے بولا تھا فاتح ہلکا دیا اور آنکھ کھول کے گردن گھمائی درختوں کے پاس سے قدم نزدیک آتے سنائی دے رہے تھے ٹہنیاں ہٹاتے ہاتھ پیچھے سے نکلتے سراپے دو سے زیادہ قدم مردانہ قدم فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی خطرے کی گھنٹی بچی ایڈم وہ تیزی سے اٹھا مگر تب تک دیر ہو چکی آنے والے ان کے سروں پہ پہنچ چکے تھے وہ تین آدمی تھے لمبے بال سانگلی رنگت ماتھے پہ پٹی اور پجامے کے اوپر بنا اسٹین کے قمیض پہن ایک سے ہلی اور ہاتھوں میں خمداز چمکتی تلواریں ان دونوں کو دائرے کی صورت گھیرا اور تلواریں ان کی طرف تان فاتح نے احتیاط سے ان کو دیکھتے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا دی ایڈم بھی تیزی سے سیدھا ہوا اور ہاتھ جیب تک لے گیا جس میں پستول تھا ایڈم کوئی بے وقوفی مت کرنا یہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں اس نے دبی آواز میں انگریزی میں گھر کا ایڈم نے ہاتھ کھینچ لیا تبھی ان تینوں میں سے ایک گھر آ کے کچھ بولا ایڈم جو دھیرے سے ہاتھ اٹھائے سیدھا ہو رہا تھا ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھنے لگا وہ آدمی پھر سے کچھ گھر آیا اور ان پہ تانی تلوار آگے کی اور وان فاتح کو احساس ہوا کہ اسے ایڈم سے انگریزی میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر وہ ملے بھی بولتا تو وہ تب بھی اس کی بولی نہ سمجھ سکتی بھلے ملک وہی تھا زبان وہی تھی قوم وہی تھی مگر چھ سو سال پہلے کی ملے زبان مختلف تھی لہجہ الفاظ سب کچھ جدا تھا وہ تینوں قدیم ملے میں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے اور فاتح اور ایڈم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا ہم مسافر ہیں رستہ بھٹک گئے ہیں فاتح نے ہاتھ فضا میں بلند کیے کہنے کی کوشش کی ان کا سرغنہ جس کے چہرے پہ زخم کا کوس نما نشان تھا نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگا پھر دوبارہ اپنی بات دہرائی جیسے اب غصے میں آ رہا ہو درختوں کی جھنڈ میں سے تالیا دوڑتی چلی آ رہی تھی ان سے کچھ دور وہ ٹھہر گئی پتوں سے لدی ٹہنی ہٹائی اور سامنے نظر آتا منظر دیکھا جہاں تین افراد ان دونوں کو نرغے میں لیے تلواریں تانے کھڑے تھے تالیا کا سانس رک گیا یا اللہ اب وہ کیا کرے اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ سر اب چلا کے اپنی بات دہرا رہا تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے کیا تم اپنے مالک سے بھاگے ہوئے ہو جواب دو فاتح نے بے بسی سے ایڈم کو دیکھ کے کندھے اچکائے جسے سمجھ نہ پا رہا ہو وہ آدمی کیا پوچھ رہا ہے درخت کی اور سے دیکھتی تالیا کے ابرو اکٹھے ہوئے وہ اس زبان سے واقف تھی وہ لہجہ وہ الفاظ یہی اس کے باپا بولتے تھے ان خوابوں میں وہ ان کو بنا کسی دقت کے سمجھ سکتی تو یہ تھا وہ عجیب پن جو ان خوابوں میں تھا صرف زمانہ نہیں وہ زبان کا فرق تھا جو بتاتا تھا کہ کچھ غلط ہے وہ تینوں اب آپس میں کچھ کہہ رہے تھے تالیا تک آواز نہیں آ رہی تھی فاتح نے دفتن ہاتھ دھیرے سے گراتے ہوئے مسالتی انداز میں بات کرنے کی کوشش میں یہاں جنگل میں رستہ ڈھونڈنے مگر سر گنا نے تیزی سے تلوار اس پہ تان لی تو اس نے اوکے اوکے ریلیکس کہتے ہوئے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے ان جنگلیوں کا کیا بھروسہ وہ تلوار چلا ہی دیتے تالیہ نے جیب سے خنجر نکالا اور ایک آنکھ بند کیے تاک کے نشانہ باندھا سرگنا کے کندھے کا نشان پھر مہارت سے خنجر والا ہاتھ سزا میں بلند کیا اور کسی نے پوری قوت سے اس کے سر کی پشت پہ ضرب ماری تھی اس کا ہاتھ سزا میں ہی رہ گیا خنجر پھسل کے نیچے جا گرا اور اسے اپنا وجود کسی کٹی ٹہنی کی طرح زمین پہ گرتا محسوس ہوا اندھیرا گھپ اندھیرا وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر درد کی شدت سے وہ کھل کے نہیں دے رہی سر کسی لکڑی سے ٹکا رکھا تھا اور جسم ہوا میں جھول رہا تھا گویا وہ کسی چلتی چیز پہ سوار ہو اور سواری تیزی سے اسے رستے پہ آگے بڑھ رہی اور اس کا جسم ساتھ ساتھ ہل رہا ہلکے ہلکے جھٹکے اس نے پلکے بد وقت کھولی ذرا سی جھری سے روشنی نظر آئی پھر وہ بوجھ سے واپس گرتے سخت نیند میں پل کے اٹھانا بہت پر مشقت کام لگ رہا تھا مگر کانوں میں آتی آواز نے اس کو جگا دیا گیارہ سالہ تالیا نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا یتیم خانے کے کمرے میں دو بنکر رکھے تھے جن میں اوپر تلے چار بستر بچھے تھے باقی تین لڑکیاں اپنے اپنے بستروں میں سو رہی تھیں صرف اوپری بنکر پہ لیٹی تالیا تھی جو آواز سے جاگ رہی کمرے کا دروازہ ات کھلا تھا باہر راہداری سے روشنی آ رہی تھی تالیا نے لیٹے لیٹے گردن دروازے کی سمت موڑی وہاں دو ہیولے سے کھڑے تھے دو عورتیں جو دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں اس کا دماغ اس زبان کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو وہ بول رہی کیا وہ اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں بتاتی ماریا ایک نے دوسری سے پوچھا تالیا خاموشی سے لیٹی وہ انجان زبان سنے گئی اس نے صرف اپنا نام بتایا اور پھر اس نے چند باتیں کہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے چند الفاظ کی وہ عجیب لہجے میں بولتی ہے شاید کوئی علاقائی زبان تمہیں کیا سمجھ آیا میرا گاؤں گاؤں کے لوگ مر جائیں گے باپا کا ذکر مدد مجھے خالی جگہ خود پر کرنی پڑی اور دوبارہ وہ کچھ نہیں بولی نہیں ایسے لگتا ہے وہ سب کچھ بھول گئی ہے مسز ماریا اداسی سے کہہ رہی پولیس نے بھی کوئی سراغ نہیں لگایا بچی کی تصاویر ٹی وی تک پہ دی ہیں اخباروں میں بھی لگوائی ہیں مگر ایسے لگتا ہے وہ آسمان سے گری ہے یا زمین سے اگی ہے کیونکہ اسے لینے کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے نیم اندھیرے میں کھڑے دونوں ہیبلے باتیں کر رہے تھے اور اوپر بنکر پہ کروٹ کے بل لیٹی لڑکی سن رہی تھی مگر ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا وہ کھاتی پیتی ٹھیک ہے ہاں وہ کھانا پینا تو نہیں بھولی اپنے کام بھی خود کرتی ہے سمجھدار ہے بس باقی باتیں بھول گئی کل جب میں کھانے کی میز کے سامنے سے گزری تو میں نے دیکھا ماریا وہ اپنی کلائی کو بار بار چھو کے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی لڑکی اپنے کڑے کو مس کرتی ہے ایسے ہی کچھ دیکھ رہی ہوگی آپ زیادہ سیریس نہ لیں مسز ماریا جلدی سے بولی کھڑے کھڑے انہوں نے پہلو بنا کوئی چوڑی کڑا وغیرہ تو نہیں پہن رکھا تھا اس نے جب وہ یہاں آئی تھی مجھے لگتا ہے اسے صرف یہی بات یاد ہے کہ اس کی کلائی میں کچھ تھا دوسری عورت سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر مسز ماریا اس کو کہنے سے تھام کے آگے لے آپ تالیہ کی فکر نہ کریں وہ میری ذمہ داری ہے میں اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دوں گی اور انشاءاللہ اس کی یاداشت واپس آ جائے گی جاتے جاتے مسز ماریا نے دروازے کو بند کر دیا بٹ چوکر سے آن لگا تو روشنی کا رستہ رک گیا کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور اس کو اندھیرے میں وہ آنکھیں پوری کھولے بڑی دیوار کو تکنے لگی تالیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پلکیں جدا ہوئی تو روشنی سی امر آئی نکاہت سے اس نے پلکیں جھپکائی منظر دھندا تھی سبزہ سا ساتھ ساتھ چل رہا یا وہ کسی سواری پہ تھی جو چلتی جا رہی تھی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی سوائے گھوڑوں کے تاپوں کے تیز آواز پتھریلی زمین پہ سر پر دوڑنے کی آواز بوجھ بڑھ گیا تو اس نے پلکیں واپس گرا دی پھر سے ساری دنیا میں اندھیرا ہونے لگا وہ گلاب سیاہی مائل سرخ اتنا گہرا سرخ رنگ کہ ان پہ سیاہ رنگ کا گمان ہوتا تھا کھڑکی میں ان گلابوں پہ بڑا سا گلدستہ رکھا تھا کرسی پہ بیٹھی وہ کھلے گالوں والی قدرے موٹی بچی ان پھولوں کو تکے جا رہی تھی ساتھ والی کرسی پہ مسز ماریا بیٹھی تھی جو میز کے اس پار براجمان ڈاکٹر کی طرف متوجہ تھی وہ چھوٹے بالوں اور چشمے والی ساملی سی خاتون تھی جن کے چہرے پہ تالیا کے لیے خاص فکر مندی میں نے ساری رپورٹس بھی دیکھی ہیں اور تالیہ کا بذات خود بھی معائنہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے تالیہ ان کے آفس کی ہر شے سے بے نیاز صرف ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی تالیہ جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہے اس کی عمر گیارہ بارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی مگر قد کاٹ میں عمر سے بڑی لگتی ہے ہڈیاں مضبوط ہیں اور میرا خیال ہے یہ خالص اور متوازن غذا پہ بڑی ہوئی ہے مگر یہ ہمیں بہت برے حال میں ملی تھی جیسے کسی غریب گھرانے کی افلاس کی ماری لڑکی ہو سکتا ہے کہ اس کا گھرانہ غریب ہی ہو مگر شاید کسی اچھی جگہ رہتی ہو جہاں اچھا کھانے کو ملتا ہو جیسے کوئی گاؤں وغیرہ ہاتھوں سے کھاتی ہے مگر نفاست سے یعنی خاندانی ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ ایک ایک بات پہ زور دے رہی مگر اس کی یاداشت مسز ماریا کی سوئی وہیں اٹکی تھی کسی ذہنی صدمے کے باعث اس کی یاداشت چلی گئی ہے یہ درست ہے مگر بظاہر اسے کوئی چوٹ نہیں لگی گردن پہ جلنے کا نشان ہے مگر میرا نہیں خیال اس کا تعلق اس کی یاداشت کے کھو جانے سے ہے میں نے اس سے بات کر کے دیکھی ہے اس کے چند الفاظ سمجھ میں آتے ہیں شاید دور کسی گاؤں کی علاقائی زبان بولتی ہے جس سے ہم واقف نہیں مگر چند الفاظ ملے کے ہی ہیں اگر اس کی یاداشت کھو گئی ہے تو اپنی زبان کیوں نہیں بھول خیر کچھ علوم زبانیں یہ سب پروسیجرل میموری میں سٹور ہوتے ہیں اور یادیں ذہن کے دوسرے خانوں میں بنتی بہت سے کیسز میں لوگ اپنی عادتیں نہیں بھولتے وہ پیانو بجا لیتے ہیں مختلف زبانیں بھول لیتے ہیں کھانا پینا نہیں بھولتے ان کو بہت کچھ کرنا آتا ہے بس ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ان کو کیا کیا کرنا آتا ہے ایک ترہم بھری نظر انہوں نے تالیا پہ ڈالی جو ابھی تک پھولوں کو دیکھ رہی ہے یعنی اس کو بہت کچھ کرنا آتا ہے اور موقع ملنے پہ وہ خود دیکھ لے گی کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے مگر ابھی اسے وہ یاد نہیں بالکل اور کیا اس کی یاداشتیں بھی واپس آ جائیں گی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کوئی جسمانی چوٹ تو اسے لگی نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے جلدی سب کچھ یاد آ جائے ماریا نے ایک من سی نظر اب اس اس پہ پہ ڈالی مسز ماریا کی نظریں کے ہاتھوں جھکی وہ ایک انگلی کلائی کی گرد دائرے کی صورت میں پھیر رہی تھی گویا کوئی کھوئی ہوئی شے یاد آتی ہو مسز ماریا کا دل بری طرح دھڑکا کتنا اچھا ہو وہ بریسلیٹ بھولا رہے جو انہوں نے اتنا مہنگا بیچا تھا اگر اسے وہ یاد آ گیا اور اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دوسری ٹیچرز کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کریں گی وہ جھرجھری سے لے کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی جسم ابھی تک ہلکا ہلکا ہل رہا تھا سواری چل رہی تھی منظر ذرا دھندلا تھا مگر چند لمحوں بعد دھند چڑتی گئی اس نے دیکھا کہ لکڑی کی سلاخوں سے بنا چکور سا پنجرا ہے جس میں وہ بیٹھی اور نکاہت سے سر لکڑی کی سلاخوں سے ٹکا رکھا تھا وہ پنجرا کسی سواری پہ رکھا تھا گھوڑا گاڑی پہ شاید اور گھوڑے اس کو دوڑاتے جا رہے تھے پتھریلی پکی سڑک اور سڑک کنارے دور دور تک اگے سبز کھیت شام کا نلیگو وقت ٹھنڈی ہوا اور وہ پنجرا درد سر کے پچھلے حصے میں درد کی لہر پھر سے اٹھنے لگی تو اس نے نکاہت سے آنکھیں مون لی یتیم خانے کا اب بھی لان سر سبز گھاس سے ڈھکا تھا ایک طرف جھولے لگے تھے جن کے آگے پیچھے بہت سے بچے پھیر رہے تھے کچھ ٹولیوں کی صورت گھاس پہ بیٹھے تھے ایسے میں ایک تنہا بینچ پہ وہ بیٹھی تھی پہلے کی نسبت ذرا موٹی بچی جس کی گال خوش خوراکی سے مزید پھول گئے تھے وہ سر جھکائے گٹنوں پہ کاپی رکھے صفحے پہ قلم چلا رہی تھی مسز ماریا نے دور سے اسے بیٹھے دیکھا تو گہری سانس بھری اور قریب آئی اس کے ساتھ بینچ پہ جگہ سنبھالی تو تالیا نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور مسکرائی پھر دوبارہ سر جھکا کے قلم چلانے لگی لمبے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے کل مسز حلمی نے بتایا کہ تم نیند میں ڈر گئی تھی کوئی برا خواب دیکھا تھا کیا تم نے تالیا نے صفے قلم پہ رگڑتے سر ہلایا مجھے یاد نہیں کیا دیکھا مگر کچھ برا ہی تھا کندھے ذرا سے اچھ ان چند ہفتوں میں وہ ٹوٹی پھوٹی زبان سیکھ گئی تھی اور اب بات سمجھ اور سمجھا لیتی تھی مثلاً کیا مسز ماریا محبت اور اپنائیت سے پوچھتے ہوئے اس کے بال نرمی سے پیچھے ہٹانے لگی اندھیرا سا تھا اور میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ شہزادی ظالم ہے وہ گاؤں کو تباہ کر رہی ہے وہ خاکے میں سیاح بھرتے سادگی سے بولی کون سی شہزادی یہ تو مجھے نہیں معلوم پھر سے شانیہ چکا دیا تم بہت کھانے لگی ہو تالیا اس لیے میدا ڈسٹرب ہو جائے تو برے خواب آتے ہیں اچھا دکھاؤ کیا بنایا ہے تم نے انہوں نے بات بدلتے ہوئے نرمی سے کاغذ لینا چاہا تو اس نے مسکرا کے کاغذ خود ہی آگے بڑھا دیا مسز ماریا نے کاغذ چہرے کے سامنے لا کر دیکھا ہوں اچھا ہے لیکن تم بس ایک یہی چیز کیوں بناتی ہو جزیرے کے اوپر پہاڑی چاروں طرف سمندر اور پہاڑی کی چوٹی پہ محل بچی نے دونوں ہتیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرا دیا اور شانے چکا دی انہوں نے کاغذ سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ایسے محل میں رہو تالیا کی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں چمکی مگر گال سرخ ہوئی قدرے خجالت قدرے جوش سے اس نے سر ہلایا مسز ماریا نے مسکرا کے اسے کاغذ واپس کر دیا وہ جب واپس آفس آئیں تو ٹھٹک کے رکی وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا ماریا کی رنگت بدلی جلدی سے دروازہ بھیڑا اور اندر آئی تم یہاں کیا کر رہے ہو اس آدمی نے مسز ماریا کو دیکھتے ہی ابرو غصے سے بھینج لیا وہ سنار میری جان لے لے گا ماریا آہستہ بولو کوئی سن لے گا وہ اس طرح سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھی نوارت پہ جمی آنکھوں میں پریشانی تھی ماریا وہ بریسلیٹ اور وہ سکہ وہ تم سے خرید کے جس سنار کو میں نے بیچا وہ کب سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا مگر کیوں کیونکہ وہ دونوں چیزیں پگھل کے ہی نہیں دے رہی وہ کوئی ملون زیور ہے جب سے اس نے خریدا ہے اس پہ آفتیں آ رہی ہیں وہ بہت پریشان ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے میں پیسے خرچ کر چکی ہوں انہوں نے فوراً ہاتھ جھلائے نوارد نے غصے سے دانت کچ کچائے ماریا اگر وہ مجھے اسی طرح تنگ کرتا رہا تو میرے پاس تم سے پیسے لے کر اسے واپس دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں اس کو کہو وہ اسے آگے بیچ دے وہ تیزی سے کہہ رہی تھی آدمی نے برہمی سے اسے دیکھا وہ ملون چیز ہے ماریا اسے ڈر ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی میں اب کچھ نہیں کر سکتی مجھے نہیں پتا وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور اب الٹا اس پہ غصہ ہو رہی تھی وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں یہ تھا تو مجھ سے احتیاط کرنا کیا معلوم وہ بھی کسی شہر کے زیر سایہ ہو شہر زدہ وہ اسے متنبہ کرنا نہیں بھولا تھا ان سے دور باہر بینچ پہ بیٹھی تالیا اب ایک نئے کوڑے کاغذ پہ خاکہ بنا رہی تھی ایک مختلف جزیرہ اور ایک مختلف محل یہ ستونوں والا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا تالیہ تالیا مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اندھیرے میں جیسے کوئی دھیمی سی سرگوشی ہو جو نیند کے سحر کو توڑ دے تکلیف کے باوجود اس نے بد وقت آنکھیں کھولی دھندلا سا منظر دکھائی دیا پنجرے میں اس کے سامنے کوئی بیٹھا تھا ہیولا سا قریب اس کی طرف فکر مندی سے جھکا ہوا تالیا اس نے پلکے جھپکائی تصویر واضح ہوئی وہ کوئی مرد تھا شکل ابھی تک دھندلی تھی گدلی سفید شرٹ ماتھے پہ آگے کو گرے بال چھوٹی آنکھیں اور آنکھوں میں فکر مندی تم ٹھیک ہو تالیا تشویش میں ڈوبی آواز اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کی آواز تھی شناسا بہت شناسا چوکھٹ میں وہ ہچکچاتی ہوئی بارہ سالہ لڑکی کھڑی تھی پہلے سے کافی موٹی ہو چکی تھی مگر بال اب بہت چھوٹے تھے چہرے پہ تجبذ تھا سامنے ایک آفس تھا جس میں فائلوں سے بھری اونچی الماریاں تھیں کرسی خالی تھی اور آفس کی مالکن یتیم خانے کی کچن انچارج مسز ایگنس ایک الماری کے سامنے کھڑی تھی دستک پہ پلٹی اور ذرا کوف سے اسے دیکھا ہاں تالیہ بولو کیسے آئی وہ ایک گال پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑاستی اندر داخل ہوئی ہاتھ بہام موڑتے ہوئے ہچکچا کے کہنے لگی مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی میم جلدی بولو مجھے بہت کام ہے وہ بیزاری سے کھڑے کھڑے بولی وہ میم میس میں کھانا بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہر روز کیا آپ مقدار نہیں بڑھا سکتی وہ اب صاف ملے بول رہی تھی نہیں اور کچھ تالیا نے خشک لبوں پہ زبان پھیری میم میرا پیٹ نہیں بھرتا میں کیا کروں مجھے ساری رات بھوک سے نیند نہیں آتی بھوک نیند اور لالچ جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہے جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم اپنی بھوک کم کرنے پہ دھیان دو میم پہلے ٹھیک تھا کھانا اب آپ لوگوں نے مقدار کم کر دی ہے اور بات سنو تالیا وہ اسے گھور کے درستی سے بولی جو مل رہا ہے نا یہ بھی لوگوں کی خیرات سے مل رہا ہے اور خیرات پہ پلنے والے نخرے نہیں کرتے تالیا کی آنکھوں سے قطرے ٹپ ٹپ گالوں پہ لڑکنے لگے اب جاؤ کروفر سے ہاتھ جھلا کے کہا تو وہ مڑ گئی جاتے جاتے اس نے دیکھا میم ایگنس کی میز پہ خوبصورت ڈیزائنر بیگ رکھا تھا میم کے جوتے بھی نئے تھے اور کلائی کی گھڑی بھی قیمتی لگ رہی تھی یہ سب کھانے کی مقدار گھٹانے سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتی وہ باہر نکل آئی سامنے سے خاکرو وائپر اور جھاڑو لیے چلا رہا تھا یقیناً اس نے اب آفس کی صفائی کرنی تھی اگلی صبح وہ ابھی بستر میں سو رہی تھی جب کسی نے زور سے اس کا لحاف کھینچا تالیا ہڑبڑا کے اٹھی نیچے اترو کمرے میں اتنے سارے لوگ ان کے چہرے غسیلے وہ نیند کی کیفیت میں چند لمحے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی پھر حواس واپس آئی تو تیزی سے بنکر کی سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے میم ایگنس کمر پہ ہاتھ جمائے سرخ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی تھی میرے پیسے کہاں ہیں انگارا جی، دیکھا جامع نہیں کرو کل تم آئی تھی نا میرے آفس میز پہ میرے بیگ میں نوٹوں کی گڈی رکھی تھی وہ تمہارے جانے کے بعد غائب ہوئی کہاں ہے وہ اس کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا بری طرح کچلے جانے کا احساس اسے یوں پہلی دفعہ ہوا تھا مجھے نہیں پتا تالیا نہیں ہے میم تالیہ نے چوری نہیں کی زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا وہ تہرا کے نیچے گری اگنیس کے پیچھے کھڑی افسردہ سی مسز ماریا نے روکنا چاہا لیکن پھر ٹھہر گئی وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی آفس پالیٹکس اس کے سامان کی تلاشی لو اور آج سے تالیا کا ایک وقت کا کھانا بند جب تک یہ میرے پیسے واپس نہیں کرتی اگنیس ہدایات دے رہی تھی اور وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے صدمے سے نیچے گری پڑی تھی آنکھوں سے گرم گرم پانی بہ رہا تھا اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا بس منظر میں آوازیں آ رہی تھی اس کا سامان کھولنے کی کچھ نہ ملنے کا اعتراف کرنے کی مگر ایگنس کی چیخو پکار جاری تھی تالیہ تم ٹھیک ہو گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں اس کو واپس کھینچ لائی تھی اس کا جسم تیز دوڑتی سواری کے باعث جھول رہا تھا بد وقت اس نے آنکھیں کھولی اور پلکیں کے وہ سامنے بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا تالیا نے پل کے سکوڑ کے دیکھا اس کا چہرہ واضح ہوا تو آنکو وہ ذرا سا اٹھ کے بیٹھی وہ وان فاتح تھا اور پنجرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اس کے پیچھے پنجرے کی سلاخوں سے سڑک کنارے دوڑتے کھیت نظر آ رہے تھے تم ٹھیک ہو اس نے پھر پوچھا آواز بار بار پلٹ کے سنائی دیتی جیسے وہ کنویں میں بول رہا ہو شاید اس کے کان بج رہے تھے اس نے سر کو ذرا سی جنجش دی کچھ بولا نہیں جا رہا تھا وہ جواب میں کچھ پوچھنے لگا مگر اب اس کی آواز آنا پھر بند ہو گئی صرف لب ہلنے لگے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کی سماعت پہ چھانے لگی تالیا نہیں جانتی تھی کہ اس شور میں وہ کیا کہہ رہا وہ ایک لمبا سا برآمدہ تھا جس پہ کئی کمروں کے دروازے باہر کھلتے تھے شام کے اس پہر وہ خاموش پڑا تھا دفتر ایک دروازہ کھلا اور یتیم خانے کا خاکرو باہر نکلتا دکھائی دیا منہ میں کچھ جب آتا وہ دروازہ بھیڑ کے آگے بڑھ گیا دیوار کی اوٹ سے تالیاں دھیرے سے نکلے پھولے گال پہ نیل کا واضح نشان تھا اور آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ خاک روب اب بے پرواہ سا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا وہ تیزی سے دروازے تک آئے وہ مقفل نہیں تھا وہ اناڑی چور تھا لیکن اگر اتنا ہی ذہین ہوتا تو خاک روپ تھوڑی ہی ہوتا وہ تیزی سے اندر گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا پھر بتی جلائی سادہ کمرہ الماری صندوق وہ تیزی سے آگے آئی اور ایک ایک چیز کھولنے لگی چند منٹوں میں کمرے کا حشر نشر ہو گیا جو آخری چیز اس نے کھولی وہ تکیے کا غلاف تھا اسے الٹایا تو نوٹوں کی گڈی زمین پہ آن گری وہ تلخی سے مسکرائی اور گڈی اٹھائی تو یہ تھی وہ رقم جس کے لیے ایگنس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا میرے بعد خاکروب آیا تھا یہ واقعی اسی نے چرائی تھی اس نے رقم لباس میں چھپائی ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر اسے اسی طرح چھوڑ کے باہر نکل آئی یہ اس کی پہلی چوری تھی اور تھی تو وہ بھی اناڑی چور مگر جانتی تھی خاکروب کبھی بھی گڈی نکال لینے والے کا سراغ نہیں لگا سکے گا اپنے کمرے میں آ کر اس نے نوٹوں کی گڈی چھپا دی اور پھر بستر پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھتی سوچتی گئی کیا وہ یہ رقم ایگنس کو واپس کر دے مگر پھر گال پہ ہاتھ رکھا تو کرانی درد ابھی تک ہوتا تھا سر نفرت سے ہلایا ہرگز نہیں تو پھر وہ اس کا کیا کرے چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے وہ سوچتی رہی اس رات جب میس میں کھانا لگا تو اس نے آہستہ آہستہ کھانا کھایا یہاں تک کہ سب اٹھ گئے اور وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی نرملا دیوی جو وہاں کام کرتی تھی کوف سے اس کی میز تک تم اٹھو گی یا نہیں نرملا دیوی اس نے ادھر ادھر دیکھتے لجاجت سے بات شروع کی دل دھڑک رہا تھا کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو بتاؤ وہ سننے رک گئے تالیا نے ایک طے شدہ نوٹ کپڑوں سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا نرملا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تالیا تم نے واقعی میں سے زیگنس کے پیسے چرائے تھے وہ جلدی سے بولی اگر میں تمہیں روز پیسے دوں تو تم مجھے زیادہ کھانا دیا کرو گی بہت زیادہ نرملا نے ایک نظر نوٹ کو دیکھا اور چہرے غصہ لیا کیوں کیوں بھائی میں کروں گی ایسا بلکہ میں ابھی مسز ایگنس کو بتا دوں گی گی کیا بتاؤ کہ تالیا نے آپ کے پیسے چرائے ہیں سارا یتیم خانہ پہلے سے ہی یہی سمجھتا ہے لیکن اگر تم یہ پیسے رکھ لو تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا وہ جتنی تیزی سے بولی نرملا لاجواب ہو گئی پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور نوٹ اس نے تمہارے سر پہ مارا تھا کچھ شاید کیا تمہیں درد ہو رہا ہے فاتح کے الفاظ اب کچھ کچھ سنائی دینے لگے گھوڑا گاڑی سر پر دوڑ رہی تھی اور وہ پنجرے کے کونے میں بیٹھی یک تک اسے دیکھ رہی تھی ویرانی اور خالی پن سے ذہن اس کے الفاظ کو رجسٹر نہیں کر پا رہا تھا سر میں درد ہے کیا وہ فکر مندی بھری نرمی سے سوال پوچھ رہا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے خود کو کہتے سنا پنجرے کے باہر اب کھیت نیلے اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے شاید مغرب پھیل رہی تھی نرملا دیوی راہداری میں چلتی جا رہی تھی جب تالیا سامنے سے آتی دکھائی دی وہ پہلے سے بڑی اور سنجیدہ نظر آتی تھی قد نرملا کے برابر پہنچنے کو تھا گال زیادہ پھول گئے تھے راہداری کے وسط میں اس نے نرملا کو روکا تو وہ اکتائے ہوئے انداز میں رکی کیا ہے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تاڑھی پہ جیبوں والا لمبا سویٹر پہنے وہ ایک تیز ترار عورت لگتی تھی نرملا دیوی میں نے تم تم تم سے چاول زیادہ مانگے تھے اور نے مجھے مجھے نہیں کیونکہ اب پیسے نہیں دے رہے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں ہاں میں جانتی ہوں تم جب بازار جاتی ہو ٹرپ کے ساتھ تو اپنے کپڑوں میں کتنے کیکس اور چاکلیٹس چھپا کے واپس آتی ہو اگر تم فضول خرچی نہ کرتی تو اتنے سارے پیسے ختم نہ ہوتے وہ ناک سکوڑ کے بولی مگر اتنے ماہ تو میں نے تمہیں پیسے دیے اب نہیں ہے تو کیا کروں اور روحان سی تم چور ہو چورا لو کسی سے لیکن اگر پیسے نہ دیے تو زیادہ کھانا نہیں دوں گی وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی تالیا رستے میں کھڑی تھی سو اس کو ایک ہاتھ سے تالیا کو پرے دھکیلنا پڑا اور اسی وقت تالیا کا ہاتھ نرملا کے سویٹر کی جیب میں گیا نرملا چلتی گئی تالیا نے بند مٹھی کھولی اندر چابی تھی آخر میں چور ہوں نا اس نے دکھ سے وہ چابی دیکھی ان میں سے ایک میس کے فریج کی چابی تھی جو نرملا کی دسترس میں رہتی تھی اگلی صبح چابی نرملا کی جیب میں واپس آ چکی تھی مگر جب ناشتے کے لیے اس نے فریج کا دروازہ دیکھا تو اس کا لاک کھلا ہوا تھا اور لاک کے اندر چابی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی شاید تو جلدی میں فریج بند کرتے ہوئے چابی لاک کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اسے علم نہ ہو سکا ہو مگر شکر کی دروازہ لاک نہیں ہوا تھا ورنہ یہاں سب اتنے سست سست تھے کوئی بھی لاک تبدیل کروانے کی ہمت نہ کرتا اب وہ فریج کو لاک نہیں کر سکتی تھی مگر دروازہ کھول بند کر خیر ہے دن لاک بدلوا دوں گی کون سا بچوں کو علم ہے کہ دروازہ بلاک نہیں ہوگا اور وہ کچھ چرا لیں گے اس نے بے پرواہی سے اندر سے دودھ نکالا اور دروازہ بند کر دیا مگر ایک بچی کو علم تھا کہ اب رات کو دبے پاؤں میس میں جا کر کھانا کہاں سے چرانا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں اس کی آواز پھنسی پھنسی پتریلی سڑک پہ دوڑتی گھوڑا گاڑی کو مسلسل جھٹکے آ رہے تھے کھیت اب اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے میں نہیں جانتا انہوں نے گن پوائنٹ پہ وہ رکا تلوار تان کے ہمیں اندر بیٹھنے پہ مجبور کیا اور پھر یہ تمہیں بھی لے آئے تم بے ہوش تھی اور ایڈم اس نے نظریں گھمائی دوسرے کونے میں ایڈم اکڑوں بیٹھا تھا اس نے خود کو دیکھتا پا کے سر کو خم لیا بری خبر چیتالیا میں ابھی تک زندہ ہوں اس کی نظریں ایڈم کے ہاتھوں پہ جم گئی وہ آگے کو اکٹھے تھے اور کلائیوں کے گرد رسی بندھی تھی رسی اس کی گردن تک جاتی تھی اور پیروں میں بھی وہ پوری طرح بندھا تھا اس کے ہاتھ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی کیوں بندھے ہیں اب سارے پہ اندھیرا چھا رہا تھا سڑک تاریخ ہو رہی تھی یتیم خانے کی پتھریلی عمارت اس ڈوبتی شام میں یوں کھڑی تھی کہ اس کے سائے لمبے ہو کے گھاس پہ گر رہے تھے سورج کا نارنجی تھال ڈوبنے کے قریب تھا تالیا ایک درخت سے ٹیک لگائے گٹنوں پہ کاپی رکھے قلم تیز تیز چلا رہی تھی کاغذ پہ ایک سیاہ سفید سا اسکیچ بھر رہا تھا پہاڑی کی چوٹی پہ مخصوطی چھت والا محل دفتن بوٹ میں مکید دو پیر اس کے سامنے آ رکے ایسے چمکدار بوٹ کے ان میں چہرہ نظر آئے اس نے چونک کے سر اٹھائے وہ ٹو پیس میں ملبوس ایک آدمی تھا جس کے سر پہ انگریزوں والا سیاہ ہیٹ تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے صاف رنگت چینی نقوش دلکش مسکراہٹ اور ہاں کوٹ کی اوپری جیب میں اٹکا پیلا گلاب جو پہلی نظر میں ساری توجہ اپنی جانب مبزول کرا لیتا تھا اجنبی یہاں کم کم نظر آتے تھے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اس کی حیرت بھام کے نوارد نے ہیٹ اتارا اور سر جھکایا کیسی ہو تم کم عمر لڑکی وہ مسکرائی نہیں بس سنجیدگی اور اچنپے سے اس کو دیکھی گئی بھورے بالوں والا وہ آدمی بہت سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا عمر چالیس سے اوپر ہوگی اور آنکھیں کسی کم عمر لڑکے جیسی جوان تھی تمہارے بال کس نے کاٹے ہیں ننی لڑکی وہ اس کے سامنے گھاس پہ کھڑا تھا پیچھے سورج ڈوب رہا تھا پتھریلے قلعے کے سائے غائب ہو رہے تھے تالیاں چپ رہی اچھے نہیں کاٹے اس نے ہیڈ دوبارہ سر پہ جما لیا تالیا نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھوا وہ پہلے کی طرح لمبے نہیں تھے بلکہ کانوں سے ذرا نیچے تک باب کر کی صورت میں آتے تھے کیا تمہیں لمبے بال نہیں پسند تالیا نے سر جھکا لیا اور بولی تو آواز میں سادگی تھی ہم یتیم ہیں اور خیرات پہ پلتے ہیں جتنے لمبے بال اتنا زیادہ شیمپو یہاں سب کے بال چھوٹے ہوتے ہیں اور تمہارے کپڑے اس کے ساتھ آ بیٹھا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی ہمارے کپڑے کبھی درست نہیں ہوتے لوگ اچھے کپڑے اور کھلونے کبھی خیرات میں نہیں دیتے انچے انچے کا مطلب مسٹر وہ رکی اور ہچکچا کے گردن اٹھائی ذوالکفلی وہ مسکرایا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں ذلقفلی وہ مسحور سے توڑ توڑ کے دہرانے لگی جیسے اس ویران کھنڈر قلعے میں کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہاں صرف ذوالکفلی میں رائٹر ہوں اور یتیم خانے کی زندگی پہ ناول لکھ رہا ہوں کیا تم میری مدد کرو گی میں اس نے اجنپے سے اسے دیکھا مسز ماریا نے مجھے یتیم خانے کے ان کوارٹرز میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اس نے قلعے کی اوپری منزل کی طرف اشارہ کیا وہاں ٹاور کی سب سے اونچی کھڑکی تھی لیکن یہاں کوئی ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتا تم کرو گی ہوں اس نے گردن ایسے بات میں ہلائی لب مسکراہٹ میں ڈھلی کل رات جب میں ادھر رہا تو چے وہ رکا تالیا بنتے مراد وہ تیزی سے بولی چے تالیہ بلکہ مجھے کہنا چاہیے پتری تالیہ پتری کا مطلب ہوتا ہے شہزادی تالیا کے گالوں پہ سرخی پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی ہاں تو میں کہہ رہا تھا پتری تالیا رات جب میں یہاں رہا تو چیخنے کی آوازیں آتی تھی ہر رات آتی ہیں یتیم خانے میں کبھی خاموش راتیں نہیں گزرتی انچے ذوالکفری مگر کل رات وہ لڑکا کیوں چیز رہا تھا کیونکہ جب بھی کوئی نیا شخص یتیم خانے میں آتا ہے اس کی نظر ذوالقفری کے چہرے پہ جم گئی اور وہ ہم سے پیار سے بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا فاسٹر فادر بن جائے گا اور وہ ہمیں اس جگہ سے دور لے جائے گا وہ ہمیں فیملی دے دے گا اس نے بھی یہی سمجھا لیکن وہ لوگ جب اس کو پسند کیے بغیر چلے گئے تو وہ ساری رات روتا رہا ویری سیڈ اس نے افسوس سے سر ہلایا پھر نگاہ کے کاغذ پہ پڑی تو قدرے کیا بنا رہی ہو تم اس نے کاغذ لیا تو وہ مسکرا دی مجھے محل بنانا اچھا لگتا ہے مگر مجھے محل میں رہنا اچھا لگتا ہے وہ بے ساختہ بولا تو وہ دونوں ہنس دیے قلعے کے اوپر شام کے سائے اب مزید گہرے ہو رہے تھے اس کے اس کے ہاتھ کیوں بندھے ہیں وہ تکلیف کے باعث گھٹا گھٹا سا بول پائی سامنے بیٹھے فاتح نے گہری سانس لی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھاگ جائیں اس لیے انہوں نے ہمیں باندھ رکھا ہے گھوڑا گاڑی پنجرا لادے سڑک پہ سر پر دوڑ رہی تھی ہم اس نے چونک کے دہرایا حواس ذرا جاگے گردن جھکی تو دیکھا گود میں رکھے اس کے اپنے ہاتھ بھی رسیوں میں بندھے تھے اور وہ رسی اس کی گردن تک آ کر اسے مقید کیے ہوئے تھی پھر پیروں تک جاتی تھی پیر تک بندھے تھے اس نے بدک کے ہاتھ اوپر کھینچے مگر رسیوں کی گرفت مضبوط تھی ریلیکس چیتا جی ہم کوشش کر چکے ہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے دور بیٹھا دھندلا سا نظر آتا ایڈم بولا تھا وہ سنے بغیر مختلف حواسوں کے ساتھ بار بار ہاتھ اوپر کھینچ رہی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سماعتوں میں سور پھونکے جا رہی تھی ملاکا شہر میں واقع یتیم خانے کا پتھریلا قلعہ دھوپ میں کھڑا دہک رہا تھا اندر ایک راہداری میں چند بچے چلتے جا رہے تھے سب سے پیچھے وہ دونوں تھے پیلے گلاب کو کوٹ کی اوپری جیب میں ٹکائے پہنے ذلکفلی اور اس کے ساتھ چلتی تالیا آج سب خوش کیوں ہیں پتری تالیا وہ سامنے چہکتے بچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا سرخ سیبوں جیسے موٹے گالوں والی تالیاں مسکرا کے بتانے لگی کیونکہ ملاقہ کی کسی امیر فیملی کے بچے کی آج سال گرا ہے جب امیر لوگوں کے بچوں کی سال گراہیں ہوتی ہیں تو وہ یتیم خانے میں مٹھائی یا چاکلیٹ بھیجتے ہیں یا ایک وقت کے چاول وغیرہ بہت مزہ آتا ہے کاش امیر بچوں کی سالگرہیں روز ہوا کرے تاکہ ہمیں ان کے مال سے کچھ حصہ ملتا رہے وہ آج سے بولی تو وہ راہداری کے درمیان رک گیا اور اس کی طرف گھوما وہ بھی بے ساختہ ٹھہر گئی ذلکفلی گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا امیر لوگ بھی ہم جیسے ہوتے ہیں تالیا مگر وہ امیر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پیسہ لوٹتے ہیں ان کی دولت اصل میں ہماری ہوتی ہے وہ کیسے تالیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کیونکہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ قومی خزانے میں جاتا ہے امیر لوگ خزانے سے بہانے بہانے سے رقم نکلواتے ہیں کبھی پروجیکٹس کی صورت میں کبھی بینکوں سے قرضے کی صورت میں امیر لوگ پھر وہ رقم کبھی واپس نہیں کرتے اسی رقم سے وہ اپنے بچوں کی سال گرہی کرتے ہیں یعنی ان کا پیسہ ہمارا ہوتا ہے ہاں اور اپنا پیسہ واپس لینا کوئی جرم نہیں ہوتا وہ سیدھا ہو گیا پھر مسکرایا ایک دم سے اس مسکراہٹ نے اس کے سنجیدہ ترخ چہرے کو ڈھانک دیا چلو اوپر چھت پہ چلے میں ملاقہ کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں تالیہ نے گہری سانس لی آپ کو چھت سے ہر وقت شہر دیکھنا کیوں پسند ہے انچے ذوالکفی وہ افسوس سے بولی تھی وہ جواب میں کچھ کہہ رہا تھا وہ دونوں اب راہداری میں چلتے دور ہوتے جا رہے تھے ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھی تالیہ مت کرو رکو اسٹاپ اٹ وہ اب کی جھڑک کی بولا تو وہ جو رسی مسلسل کھینچ رہی تھی ٹھہری گردن اٹھا کے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے ہمیں کیوں پکڑا ہے پلکیں جھپکائیں جھپکائی تو بسارت واضح ہوئی جیسے پانی گدلے شیشے کو صاف کر جامنی اندھیرے میں فاتح کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا میں نہیں جانتا میں ان کی زبان نہیں سمجھتا وہ مدھم آواز میں بتانے لگا انہوں نے ہمارے اوپر تلواریں تان لی تھی تو آپ لوگوں نے مزاحمت کیوں نہیں کی ایڈم کے پاس تو پستول بھی تھا وہ شاکی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ان کی بہادری پہ شک ہوا ہو میں تو اس کو شوٹ کرنا چاہتا تھا مگر سر نے روک دیا ایڈم گلا امیز انداز میں بولا ایڈم نے آج تک ایک جیتا جاگتا انسان نہیں مارا میں تم دونوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا وہ گہری سانس لے کر بولا اور پنجرے کی سلاخوں سے ٹیک لگا لیا سفید گدلی شرٹ کی آستین اوپر چڑھائے مٹی لگے چہرے کے ساتھ وہ سنجیدہ لگ رہا اس کے ہاتھ پیر بھی ویسے ہی بندھے تھے اور جب میں نے ان کی گاڑی دیکھی تو کوئی مزاحمت نہیں کی گاڑی کا مطلب تھا کہ وہ رستوں سے واقف ہیں میں ان کی زبان نہیں سمجھتا مگر وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہے تھے ملاقہ یقیناً یہ گاڑی ملاقہ شہر جا رہی ہے اور آپ نے خود کو بندوا کے جانوروں کی طرح اس پنجرے میں ڈالنے دیا ان کو کوئی مزاحمت نہیں کی وہ غصے سے بولی سر ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ ملاقہ جا رہے تھے ان کو جنگل سے نکلنے کا رستہ معلوم تھا کیا تم بھول گئی آئیز آن دا پرائز اور ہماری منزل ملاقہ ہے منزل پہ سمجھوتا نہیں کیا جاتا راستوں اور طریقوں پہ کر لیا جاتا ہے وہ بالکل چپ ہو گئی پھر سر دھیرے سے سلاخوں سے ٹکا دیا اور نظریں باہر دوڑتے کھیتوں پہ جما دی چاند نکل آیا تھا اور کھیت اندھیرے میں چاندنی کے باعث مدھم مدھم سے نظر آ رہے تھے گھوڑوں کے قدم دھول اڑاتے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے قلعے کے باغیچے میں بہار کے ڈھیروں پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو گھاس پہ بیٹھے لوگ محسوس کر سکتے تھے وہ گھاس پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی اور سامنے ہیٹ والا مسکراتا ہوا ذلکفلی بیٹھا تھا اور کیا ہے وہ جادو جو آپ نے مجھے دکھانا تھا وہ مسکرا کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی انداز میں اعتماد اور انسیت تھی ہاں وہ مسکرایا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تالیا آگے کو جھکی اور جب مٹھی باہر نکال کے کھولی تو اس میں ایک سکہ تھا یہ کھوٹا ہے اور یہ دنیا والوں کے پاس کھوٹا رہے گا مگر جب یہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو تالیا نے دلچسپی سے اپنی ہتھیلی پھیلا دی ذوالکفری نے سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کی مٹھی بند کی اب ذوالکفری کے ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر نیچے رکھے تھے پھر اس نے تالیا کی آنکھوں میں دیکھا مگر تمہارے ہاتھ میں وہ کھوٹا نہیں رہے گا وہ تمہارے دل جیسا ہو جائے گا خوشبودار اور خوبصورت اس نے ہاتھ کھینچ لیے تالیا نے بند مٹھی دھیرے سے کھولی اندر سکہ نہیں تھا اندر پیلا گلاب تھا اس کی آنکھیں بے یقینی سے پوری کھل گئی یہ کیسے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ گئے میں جادوگر ہوں پتری تالیا وہ آواز کو بھاری کر کے بولا تو وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ہنس اور وہ سکہ کہاں گیا تمہاری جیب میں تالیا نے جلدی سے فراک کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے واقعی سکہ رکھا تھا اس کا چہرہ دمک اٹھا کیا آپ مجھے یہ جادو سکھا سکتے ہیں وہ لجاجت سے بولی مگر ذلکفلی گھڑی دیکھتے اٹھ رہا تھا مجھے ابھی چھت سے ڈوبتا سورج دیکھنا ہے اس کے بعد پلیز ابھی وہ منت کرنے لگی مگر وہ مسکرا کے اپنا ہیڈ درست کرتا آگے بڑھ گیا سب کہتے ہیں ذلکفلی صاحب یہاں تمہاری وجہ سے ٹھہرے ہیں ایک کم عمر بچہ اس کے قریب آ کے بیٹھا اور دھیرے سے کان میں سرگوشی کی تالیا کا چہرہ مزید چمک اٹھا مگر بظاہر خفکی سے اس اس کی طرف مڑی وہ ناول لکھ رہے ہیں ہیں بس لیے ٹھہرے نہیں کل میں سے بھی کہہ رہی تھی وہ ایسے بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جن سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے وہ شاید تمہارے فاسٹر فادر بن کے تمہیں اڈاپٹ کر لیں تم لکی ہو تالیا تم یہاں سے چلی جاؤ گی وہ سمجھداری سے کہہ کے اٹھ گیا تو وہ مسکرا کے پھر سے ان دونوں چیزوں کا جائزہ لینے لگی ایک کھوٹا سکہ اور ایک پیلا گلاب واؤ واؤ جسٹ رات گہری ہو رہی تھی اور گھوڑا گاڑی کی رفتار قدرے سست ہو گئی تھی وہ ہنوس پنجرے کی سلاخوں سے سر ٹکائے ہوئی تھی البتہ نیند اب پوری طرح کھل چکی تھی اور آنکھیں دور سڑک پہ جمی تھی اوپر تاروں بھرا آسمان تھا اتنے تارے اتنے تارے گویا سیاہ دوپٹے پہ افشا انڈیل دی گئی ہے اس دنیا میں سب کچھ ہمارے ملیشیا سے مختلف ہے بس ایک ہوا ویسی ہی ہے وہ سڑک کو تکتے ہوئے بولی آپ کی اطلاع کے لیے چیتالیہ ہوا بھی ویسی نہیں ہے کیا تالیہ نے چونک کی گردن مولی جب ساٹھ ستر سال پہلے امریکہ نے جاپان پہ ایٹم بم برسائے تھے تو وہ بم ساری دنیا کی فضا کو آلودہ کر گئے تھے یعنی ہمارے پلانٹ ارتھ کی فضا میں مٹی میں پھلوں میں ہر چیز میں ہلکا ہلکا سا C C M one thirty seven شامل ہو گیا تھا اور قیامت تک شامل رہے گا اس سے پہلے یہ قدرتی طور پہ فضا میں نہیں ہوتا تھا یعنی ابھی ایڈم نے گہری سانس اندر کھینچی ابھی فضا اس سے پاک ہے مگر ظاہر ہے آپ کو کیا معلوم آپ کتابیں تھوڑی پڑھتی ہیں فاتح نے فوراً تالیا کا چہرہ دیکھا کوئی رد عمل مگر خلاف توقع اس نے برا نہیں مانا بس سر واپس سلاخوں سے ٹکا دیا ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی جھٹکا اتنا زور کا تھا کہ تالیا کا سر جھول کے دوبارہ سلاخوں سے آ ٹکرایا لبوں سے کرا نکلی گاڑی کی اگلی نشستوں سے کوئی جست لگا کے اترا اور پیچھے آیا سر پہ پٹی باندھے وہ ساملا تھا اس نے ان تینوں کو باری باری گھورتے ہوئے سلاخوں کے درمیان سے سے ہاتھ اندر بڑھایا جس میں تین رول تھے خوشبو بھی اچھی تھی ساتھ ہی اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا تالیہ کا ہاتھ سب سے پہلے بڑھا اس نے جلدی سے رول تھاما اور آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا روٹی جیسی چیز میں لپٹا کیمے جیسا آمیزا اس نے نادیدوں کی طرح دانت اندر گاڑھے گیلا بھی تھا جیسے کوئی سوس اندر لگی ہو مختلف سا ذائقہ تھا مگر مزیدار تھا اتنے دنوں کی محرومی جاگ اٹھی وہ جلدی جلدی کھانے لگی فاتح نے باقی دونوں رول تھامے اور ایک ایڈم کی طرف بڑھا دیا رسیاں سختی سے بندھی تھی مگر لمبی تھی وہ ہاتھ قدرے آگے پیچھے بڑھا سکتا تھا اب وہ آدمی اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا فاتح نے قدرے اکتا کے اسے دیکھا وقت ضائع مت کرو ہم تمہاری زبان نہیں سمجھتے کیا تم ہمیں ملاقہ لے کے جا رہے ہو وہ لکمے سے بھرے منہ کے ساتھ ایک دم بولی اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ لہجہ زبان اس کے ساتھی مسافروں کے لیے اجنبی تھا وان فاتح نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا ایڈم کا منہ کھل گیا وہ آدمی بھی چونکا تھا ہاں ہم ملاقہ جا رہے ہیں مگر تم نے ہمیں باندھا کیوں ہے ہمارا جرم کیا ہے وہ رات کی تاریکی میں سلاخی کے پار کھڑے آدمی سے نڈر انداز میں پوچھ رہی تھی فاتح بس اسے دیکھ رہا تھا رول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا ہم جانتے ہیں تم اپنے مالک کی قید سے بھاگے ہوئے غلام ہو ہم تمہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں جانے کے تم حقدار ہو قدرے سختی سے بولا اور آگے بڑھ گیا اس کے بیٹھتے ہی گاڑی جھٹکے سے چل پڑی تالیا کا سر پھر سے سلاخوں سے ٹکرایا تھا وہاں جہاں گومڑ تھا تیرہ سالہ تالیہ مراد سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی میز کے پار کرسی پہ مسز ماریا براجمان تھی اور تالیہ کے سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کو دیکھ رہی تھی تالیہ پولیس آفیسر اس کی طرف جھکے سنجیدگی سے مخاطب تھا تالیا نے ویران چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں ایسے خالی تھی جیسے لٹے ہوئے لوگوں کا دل خالی ہو جاتا ہے مسز ماریا نے بتایا ہے کہ سارے یتیم خانے میں سب سے زیادہ ذوالکفری تم سے گھلتا ملتا تھا تالیا نے کھوئے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا اب تک تم جان ہی چکی ہوگی کہ وہ ایک جھوٹا مکار شخص تھا ایک کون آرٹسٹ ایک چور وہ بے رحم لہجے میں کہہ رہا تھا تالیہ کے آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے وہ کوئی رائٹر نہیں تھا وہ جعلی کاغذات پہ ادھر آیا اور اوپر ٹاور سے وہ سامنے والی عمارت کا جائزہ لیا کرتا تھا جہاں ایک آرٹ آکشن کی نیلامی ہونا تھی تالیہ نے پھر سے سر ہلا دیا سارے الفاظ معنی کھو چکے تھے ذوالکفلی کے غائب ہونے کے بعد ساری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی تھی کل رات اس نے نیلامی پہ قیمتی ہیرا چرا لیا ہے اور اب وہ غائب ہو چکا ہے میں جانتا ہوں اس نے تمہیں امید دلائی ہوگی کہ وہ تمہیں اڈاپٹ کر لے گا مگر وہ ایک اسکیمر تھا تالیہ اس نے مجھے کوئی امید نہیں دلائی تھی وہ تیزی سے بولی بہرحال ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے کیا تم ہماری مدد کرو گی تالیہ نے ایک نظر مسز ماریا کو دیکھا پھر آفیسر کو میں کیا کر سکتی ہوں ہمارے پاس اب تک ذوالکفلی کی ایک بھی تصویر نہیں مسز ماریا کا کہنا ہے کہ تم بنانے میں ماہر ہو کیا تم اس کا اسکیچ بنا سکتی ہو یہ ہمارے اسکیچ آرٹسٹ کی مدد کر سکتی ہو وہ چند ثانیہ اس کو دیکھتی رہی پھر خاموشی سے ایک کاغذ اٹھایا پین ہولڈر سے قلم نکالا اور سر جھکائے قلم کاغذ پہ رگڑنے لگی پولیس آفیسر نے گہری سانس لے کر ٹیک لگا لی اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی کام آسان ہو گیا تھا کیا اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا کسی کی جان لی تھی وہ تیزی سے قلم چلاتے سر جھکائے بولی نہیں مگر وہ چور تھا اس نے ہیرا چرایا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے مسز عثمان کے لیے مسز عثمان وہی جن کی پوتی کی سالگرہ پہ یتیم خانے میں کھانے کے ڈبے آتے ہیں ہاں وہی تالیا مسز ماریا نے تائید کی وہ خاموشی سے اسکیچ بناتی گئی پھر سر اٹھایا اور کاغذ اس کے سامنے کیا آفیسر نے اسے غور سے دیکھا اور مسز ماریا کی طرف بڑھا دیا ذلکفسی سے کم لوگ ہی ملتے تھے وہ عموماً کمرے میں رہتا تھا اس لیے یتیم خانے میں زیادہ لوگوں نے اسے قریب سے نہیں دیکھا تھا اس لیے اگر مسز ماریا آپ تصدیق کر دیں کہ یہ وہی آدمی ہے تو مجھے دوبارہ یتیم خانے کے چکر نہیں لگانے پڑے مسز ماریا نے شیور کہتے ہوئے مسکرا کے کاغذ تھاما پھر اس پہ نظر ڈالی تو مسکراہٹ سمٹی وہ ایک موٹے بھدے آدمی کا چہرہ تھا ناک آنکھیں سب کچھ جدا تھا انہوں نے چونک کے تالیا کو دیکھا وہ انہی کو دیکھ رہی تھی بنا پلک چھپ کے کیا یہی ذلکفلی ہے مسز ماریا آفیسر نے پھر سے کلائی کی گھڑی دیکھ کے اجلت میں پوچھا سر جب میں دو سال پہلے یتیم خانے میں آئی تھی تو میری کلائی میں ایک بریسلیٹ سونے کا مگر پھر وہ تالیا ایک دم سادگی سے کہنے لگی اس سے پہلے کہ آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوتا مسز ماریا جلدی سے بولی جی یہی ہے وہ اور تیزی سے کاغذ واپس بڑھایا رنگت قدرے پھیکی پڑی تھی شکریہ اس نے کاغذ تھاما اور تالیا کو دیکھا تمہارے بریسلیٹ کا کیا تالیہ نے ایک چپتی ہوئی نظر مسز ماریا پہ ڈالی جو حیران بھی تھی اور پھیکی بھی پڑی ہوئی تھی پھر ذرا سا مسکرائی میں کہہ رہی تھی کہ میرا بریسلیٹ بالکل آپ کی گھڑی جیسا لگتا تھا اتنا ہی خوبصورت ماریا کے لبوں سے بے اختیار سکون بھری سانس خارج ہوئی اوہ اوکے آفیسر رسمن مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دلکفی کی تصویر دکھا کے مزید ہمارے لوگوں کو ہراساں نہیں کریں گے کیونکہ اگر بات پھیل گئی کہ تالیہ نے تصویر بنائی ہے یا تصویر ہماری طرف سے آپ کو ملی ہے تو ذوالکفری یا اس کے ساتھ ہی ہمیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیں مسز ماریا ہم دوبارہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے وہ اب شکریہ ادا کر رہا تھا اس کے جانے کے بعد آفس میں کتنی ہی دیر خاموشی چاہیے پھر تالیا اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تم نے ذوالکفری کو کیوں بچایا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی وہ ایک چور ہے ننی لڑکی مڑی اور اسپاٹ نظروں سے ان کو دیکھا یہاں کون چور نہیں ہے مسز ماریا پہ گھڑوں پانی گر گیا تالیا بنتے مراد اب باہر جا چکی تھی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز رات کے مقدس سناٹے کو چیر رہی تھی اس کے سر کا گومر پھر سے درد کرنے لگا تھا مگر وہ پرواہ کیے بغیر مرغوبیت سے رول کھا رہی تھی تم ان کی زبان بول سکتی ہو فاتح ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا تالیہ نے ایسا بات میں سر ہلایا منہ لکمے سے بھرا ہوا تھا یہ وہ نزاکت سکھانے والی سوشلائٹ نہیں تھی جو ایک رات اسرا اشر اور ان کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے گھائل غزال کی بات کر رہی تھی مگر کیسے کیونکہ لکمے کی باعث سواس پھنسی پھنسی نکلی میں گیارہ سال اسی ملاقہ میں بڑی ہوئی تھی زبان آتی ہے مجھے اور ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ شاید ہم بھاگے ہوئے غلام ہیں مگر تمہاری یاداشت تو کھو گئی تھی تمہیں زبان کیسے یاد رہ گئی پتا نہیں تالیا نے کندھے اچکایا اور تیزی سے کھانے لگی کیونکہ سر ایڈم کھنکھار کے بولا رول اس کے ہاتھ میں بھی تھا مگر وہ ذرا تہذیب سے کھا رہا تھا یاداشتیں اور علوم ایک جگہ دماغ میں اسٹور نہیں ہوتے گو کہ ابھی تک اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی کہ اکثر یاداشت کھو جانے والے لوگوں کو اپنی زبان اور بہت سی عام معلومات کیسے یاد رہ جاتی ہیں مگر شاید اس لیے کہ ان کے ذہن کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے جہاں ان کی یادیں ہوتی ہیں وہ نہیں جہاں معلومات ہوتی ہیں آپ کھا کیوں نہیں رہے سر کہتے ہوئے وہ اپنا رول لبوں تک لے گیا اور لکما دانتوں سے توڑا فاتح نے جواب میں سوچتی نظروں سے اس رول کو دیکھا اس میں گوشت ہے ملاقہ مسلمان ملک ہے سر یہ حلال ہوگا ویسے بھی اس حالت میں سب جائز ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے گوشت ہر دور میں ایک قیمتی غذا رہی ہے اور ان لوگوں نے ہمیں قیدی بنایا ہے قیدیوں کو اتنی اچھی غذا کون دیتا ہے بھلا وہ سوچ میں ڈوبا تھا مگر وہ دونوں اس کی بات پہ غور نہیں کرنا چاہتے تھے وہ خاموشی سے اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے رات کترا کترا پگھلتی جا رہی تھی یتیم خانے کے باغیچے آج رنگوں اور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا ہر طرف رنگ برنگے غبارے بکھرے تھے ایک جانب اسٹیج تھا جہاں تقریب تقسیم انعامات ہو رہی تھی چند مشہور سوشل ورکر خواتین سجی سنوری امیر بیگمات اور اصحاب کرسیوں پہ جمان تھے مسز ماریا بھی ایک کرسی پہ براجمان مسکرا رہی تھی سامنے بچے قطاروں میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے سب اچھے سے تیار ہوئے تھے چند بچے اسٹیج پہ قطار میں کھڑے تھے ایک ایک کر کے آگے آتے اور زیورات سے سجی خاتون سے انعام وصول کر کے اسٹیج سے اتر جاتے مسز ماریا کی نگاہ قطار میں تیسرے نمبر پہ کھڑی تالیا پہ پڑی تو مسکراہٹ ذرا سنتی وہ بالوں کی پونی بنائے خاموش تھی کھڑی تھی ذوالکفلی کے جانے کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگی تھی اور اگر کبھی مسز ماریا سے سامنا ہو جاتا تو ان کو یوں دیکھتی کہ ان کو نگاہ چرانی پڑتی بات صرف بریسلیٹ کی نہیں تھی کوئی بھی بچے کی بات نہ مانتا بات اپنے دل کے چور کی تھی انہوں نے پھر سے نگاہ چرا لی سامنے والے دونوں بچے ہٹے تو تالیہ کی باری آئی خاتون نے مسکرا کے اسے ہاتھ ملایا اور میز پہ رکھا کھلونے کا ڈبا اس کی طرف بڑھایا تالیا نے ہاتھ نہیں بڑھائے بس نظریں اٹھا کے ان کو دیکھا کیا مجھے وہ والا نہیں مل سکتا اس نے انگلی سے ایک دوسرے ڈبے کی طرف اشارہ کیا خاتون کی مسکراہٹ سمٹی مگر پھر اسٹیج پہ بیٹھے اپنی طرف متوجہ لوگوں کو دیکھا اور کیمرہ مین کو جو تصاویر بنا رہا تھا جلدی سے سنبھل کے مسکرائیں اور کیوں نہیں کہہ کے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا تالیا نے بہت شوق سے وہ ڈبہ پکڑا اور آگے بڑھ گئی نیچے اپنی سیٹ پہ جاتے ہی اس نے وہ ڈبہ کھولا اندر تیر کمان تھی کھلونے والی کمان جو اچھی کوالٹی کی تھی اور چند تھی اس نے بہت محبت اور اپنائیت سے اس پہ ہاتھ پھیرا اس سے متعلق کوئی یاد ذہن کے کسی گوشے میں موجود نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اتنا اپنا اپنا سا لگتا تھا آگے جو ہوا وہ خود ہی ہوا اس نے خود کو تیروں کا ترکش کمر پہ پہنتے دیکھا پھر کمان سیدھی کر کے تیر اندر لگایا اور اسٹیج کے کونے میں لگے غباروں کی طرف نشانہ باندھا وہاں گیس والے غبارے ایک ساتھ بندھے تھے جیسے غباروں کا گلدستہ ہو اس نے کھینچ کے تیر چلا دیا تیر زن سے اڑتا ہوا عین اس جگہ لگا جہاں غباروں کے دھاگے کا جوڑا تھا چٹکنے کی آواز آئی اور غبارے غول کی صورت فضا میں بلند ہو لوگوں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا گردنیں مڑی آوازیں بلند ہوئی مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی وہ ترکش سے تیر نکال نکال کے ایک کے بعد ایک فضا میں نشانے پہ چلا رہی تھی فضا میں اڑتے غباروں کو باری باری تیر لگ رہے تھے وہ ٹھا ٹھا کی آوازوں کے ساتھ پھٹنے لگے مگر تالیاں نہیں رکی ہاتھوں میں کوئی جنون سا ڈر آیا تھا بچے چیخے مارتے اٹھ گئے اسٹیج پہ بھی ہلچل مچ گئی مگر وہ تاک تاک کے فضا میں اڑتے غباروں کا نشانہ لیتی رہی کوئی تیر خطا نہیں جا رہا تھا غبارے پٹاخوں کی آواز کے ساتھ پھٹتے جا رہے تھے زور سے مسز ماریا نے اس کے ہاتھ سے کمان کھینچا اور ایک زناٹے دار تھپڑ سے رسید کیا تو وہ ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا حیرت اور خوف سے دور ہٹے بچے اسٹیج پہ کھڑے لوگ کیمرہ مین دھڑا دھڑ تصاویریں اتار رہا تھا وہ ایک دم ڈر سی گئی جلدی سے پیچھے کو ہٹی مسز ماریا برہمی اور بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ مزید اپنے یتیم خانے میں برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے جلد از جلد اس کو اڈاپشن کے لیے دینا تھا انہیں اس سے چھٹکارا چاہیے تھا یہ لڑکی سہر زدہ تھی گھوڑا گاڑی تاریخ رستے پہ تیز دوڑ رہی تھی فاتح اکڑوں بیٹھا تھا اور بندھے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے رول وہ کھا چکا تھا مگر سوچ میں ڈوبا تھا باقی دونوں بھی خاموش تھے ایسے میں وہ بار بار اپنے بندے ہاتھ جیب تک لے جانے کے لیے اٹھاتا پھر ٹھہر جاتا نہ ہاتھ وہ جیب تک لے جا سکتا تھا نہ جیب میں وہ بٹوا تھا جس کے اندر جھانکنے کی طرف اس کی عادتوں میں شامل تھی جانے وہ کہاں گر گیا تالیہ ہنوس سلاخوں سے سر ٹکائے بیٹھی تھی ایڈم باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس نے یکسانیت سے اکتا کے سوال پوچھا تو تالیا نے چہرہ موڑا اس کی آنکھیں سی تھیں ہم نے شہزادی تاشا کو ڈھونڈنا ہے اور وہ ہمیں میرے باپ تک لے جائے گی مگر چیتالیا ہم اس وقت قید میں ہیں اس نے جتا کے یاد کروایا اب نہیں رہیں گے کہتے ہوئے وہ سیدھی ہو بیٹھی اور بندھے ہوئے ہاتھ سامنے اٹھائے پھر کلائیوں کو موڑنے لگی ایڈم کی نظروں میں اچن پھا ابھرا رسیاں پکی بندی ہیں یہ چوڑیاں نہیں ہیں جن سے آپ کلائیاں نکال لیں تالیہ نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی میں کیل کی سب سے ماہر چور اسی لیے ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کو ہتکڑیوں سے نکالنے کا فن آتا ہے وہ ایک مخصوص زاویے پہ ہاتھوں کو اکٹھا کر کے موڑے جا رہی تھی فاتح نے ستائش سے ابرو اٹھائی میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے ٹرکس ہوتے ہیں مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ حقیقت میں ممکن ہے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کس سے سیکھا تم نے یہ نے نظریں اٹھا کے فاتح کو دیکھا ایک جادوگر اس کے ہاتھ مسلسل رسیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے رسی کلائی کی جلد کو چھیل رہی تھی خون بہ رہا تھا مگر ہاتھ اندر ہی اندر مڑ کے چھوٹا ہو رہا تھا گویا پٹھے خود کو اکٹھا کر لینے کے عادی تھے وہ لاہور کی ایک اپر کلاس کالونی تھی جہاں قطار میں چھوٹے چھوٹے بنگلے بنے تھے تیسرے نمبر کے بنگلے کے اندر کچن میں آؤ تو اونچی سیاہ پونی والی تالیا سنگھ کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی وہ بیس اکیس برس کی تھی مگر کافی موٹی اور گول مٹول شلوار قمیض پہنے دوپٹہ سائڈ پہ باندھے وہ مگن سے کھلے نل تلے آخری برتن کنگال رہی پھر اسے ٹوکری میں رکھا تولیے سے ہاتھ پونچھے چولہا بند کیا اور باہر نکل آئی سوفے پہ فربہی مائے ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی تھی ٹی وی چل رہا تھا اور وہ فون کانوں سے لگائے کسی سے مہوے گفتگو تالیا جس پل اندر آئی انہوں نے اسی وقت فون رکھا کھانا پک گیا جی امی کچن بھی صاف ہو گیا ہے وہ صاف اردو میں بات کر رہی تھی ناشتہ ٹیبل پہ لگا دیا ہے اور دادا جی کو ان کے کمرے میں ناشتہ ابھی دے آتی ہوں شہناز بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے بہرحال خاموش رہی پھر میں کالج چلی جاؤں گی پھر ہچکچا کے رکی امی کالج کا ٹرپ جا رہا ہے مری دو دن کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے انہوں نے گردن پوری گھما کے اسے دیکھا میرے پاس ان فضولیات کے پیسے نہیں ہوتے تالیہ شفقت صاحب کتنی محنت سے کماتے ہیں ہماری دو بیٹیاں ہیں جن کی ہم نے شادی کرنی ہے اگر یوں ہی جمع پونچی خرچ کر دیں گے تو شادیاں کہاں سے کریں گے مگر مناحل اور زمل بھی تو پچھلے ہفتے ٹرپ پہ گئی تھی ارسل بھی جاتا ہے اور ان کے ٹرپ تو مہنگے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کالج مہنگا والا ہے تم سرکاری کالج میں پڑھتی ہو اس لیے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلایا کرو ناک سکوڑ کے سر جھٹکا اور ریموٹ اٹھا لیا وہ چند لمحے چپتی نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی وہ ابھی سو کے اٹھی تھی اور بال جوڑے میں بندھے تھے ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے بار بار جمائی بھی روکتی تھی تالیا سے مکمل بیزار میں ایک فرینڈ سے ادھار لے کے چلی جاؤں میری بلا سے جو بھی کروں انہوں نے ہاتھ جھلا کے سے دفان ہونے کا اشارہ اس سر کو خم دے کے وہاں سے چلی آئی اوپر آ کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس نے بڑے بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو شہناز اور شفقت صاحب کا تھا کمرہ خاموش پڑا تھا اس کے فادر آفس جا چکے تھے اور شہناز رات کا رپیٹ ٹیلی کاسٹ ڈرامہ دیکھنے سے پہلے ٹی وی کے سامنے اٹھنے والی نہ تھی وہ دبے قدموں اندر آئی اور اسٹڈی شیلف کے سامنے رکی تیسرا دراز کھولا اندر ایک خفیہ خانہ تھا تالیا نے اسے کھولا چابی نکالی پھر ڈریسنگ روم میں آئی اور آخری الماری میں چابی لگائی دروازہ کھل گیا اندر ایک دراز میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی اس نے بینک کے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھائی جو پورے ایک لاکھ کی تھی مہارت سے اسٹیبل کی پن اتاری چند نوٹ درمیان سے نکالے اور پھر اسٹڈی ٹیبل کے دراز سے بڑا اسٹیپلر نکالا گڈی کو دوبارہ اسٹیپل کیا اور احتیاط سے واپس کر دیا کوئی بھی ثبوت چھوڑے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پیسے چھپا دیے جاؤں گی تو میں ضرور کچھ دیر بعد وہ نیچے دادا جی کے کمرے میں ان کو ناشتہ کروا رہی تھی وہ نحیف اور کمزور سے تھے تھے سر کے سارے بال سفید بستر پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور وہ ان کے ساتھ سٹول پہ بیٹھی چائے پرچ میں ڈالتی اور ان کے لبوں کے قریب لے جاتی وہ گھون بھرتے تالیا مسکرا کے اسے اپنی بری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے تم میری سگی پوتی نہ ہو کر بھی میری کتنی خدمت کرتی ریئلی دادا جی یہاں اس گھر میں کوئی اپنی بات مجھے اڈاپٹیڈ ہونے کا احساس دلائے بغیر کیوں نہیں کر سکتا وہ ہنس کے بولی اور پھر سے چائے پیرچ میں ڈالنے لگی تم اس گھر میں خوش نہیں ہونا آپ خوش ہیں انہوں نے گہری سانس لی اور چھت کو دیکھنے لگی میں گلا نہیں کر سکتا شفقت کا باپ ہوتا تو اس کا حق تھا کہ وہ میری خدمت کرتا لیکن میں اس کا چاچا ہوں اس نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے یہی بہت آپ نے تین دکانیں جو اب ان کے نام کر دی تھی اب بھی وہ نہ رکھتے آپ کو کیا اس نے چائے سے بھری پیٹ ان کی طرف بڑھائی مگر وہ اب سیر ہو چکے تھے پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی کبھی کسی محل میں رہنے والے کو اداس دیکھا ہے آپ نے اس نے پرچ اور پیالی پرے رکھ دی پھر گھڑی دیکھی کالج کی بس میں ابھی وقت تھا وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگے تمہیں محل اچھے لگتے ہیں نا بہت زیادہ دادا جی آنکھیں میچ کے اس نے جیسے مزہ لیا میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں نیند سے جاگوں تو سامنے ایک سڑک ہو ایک طرف سمندر ہو اور سید میں سڑک اوپر ایک پہاڑی تک جاتی ہو اس پہ ایک محل بنا ہو اور وہ میرا ہو دیکھیے گا دادا جی تالیا ایک دن میں بہت امیر ہو جائے گی میں جانتا ہوں وہ بولے تو وہ چونکی عموماً وہ اس کی ان باتوں پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے مگر آج کچھ مختلف تھا کوئی بات ہے دادا جی اس نے چھٹک کے ان کا چہرہ دیکھا انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تالیا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آج ہوں کل نہیں اس لیے آپ اب کیا فلموں کی طرح مجھے اپنی وصیت بتانے لگے ہیں وہ پھر سے دی وہ نہیں ہنسے سنجیدہ رہے یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں نے تمہیں ایک علاقے میں پلازا دکھایا تھا جس میں بارہ دکانیں تھیں جب تم مجھے ویل چیئر پہ وہاں لے گئی تھی جی مجھے یاد ہے کیوں وہ سارا پلازا میرا ہے ان دکانوں کا مالک میں ہوں تالیہ مراد کا دماغ پھک سے اڑ گیا چند لمحے چل رہی پھر ادھر ادھر دیکھا ابا جی کو یہ بات نہیں معلوم دادا جی میں مرتے وقت اس کو دینا چاہتا تھا ان کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے میرا رشتے کا پوتا جبران ان کی دیکھ بھال کرتا ہے مگر اب میں وہ پلازا شفقت کو نہیں دینا چاہتا میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا تمہیں دینا چاہتا ہوں تالیا کے قدم و تلے سے زمین سرکنے لگی سانس تک بند ہو گیا دادا جی ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا جبران آئے گا تو میں اسے قانونی کاروائی کا کہوں گا وہ خاموشی سے تمہارے نام ہو جائے گا اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم اس کو بیچ کے اپنی مرضی کا محل خرید لینا کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن ہماری تالیا کسی محل میں راج وہ یب تک ان کو دیکھے جا رہی تھی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے گھوڑا گاڑی سر پر دوڑ رہی تھی پنجرے میں بیٹھی تالیاں مسلسل کلائیوں کو گھما رہی تھی ہاتھوں کو اکٹھا کر کے وہ خاص زاویے پہ ان کو مڑوڑ کی رسی کو چوڑی کی طرح اوپر دھکیل رہی تھی خون آلود ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکل رہا تھا فاتح افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی زخمی ہاتھوں کو نہیں اس کے چہرے کو جہاں کوئی عجیب سا خالی پن تھا شاید وہ ماضی کی کسی یاد میں گم تھی چھوٹے سے بنگلے میں معمول سے زیادہ خاموشی کچن میں کھڑی نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا اور دادا جی کے لیے دلیا نکال رہی تھی امی صبح ہی سلور کے پیالے لائی تھی اور حکم ملا تھا کہ چینی کے برتنوں میں دادا جی کو کھانا نہیں دینا مبادہ وہ ٹوٹ نہ جائے خیر یہ چاندی کے برتن بھی پیارے تھے قیمتی اور خوبصورت تالیہ نے مسکرا کے دلیا ان میں نکالا چمچ پلیٹ کے ساتھ ٹرے میں سجائے اور ٹرے اٹھائے باہر چلے آئے لاؤنج کے پرلے کونے پہ دادا جی کا کمرہ تھا خلاف توقع آج امی اور ابا وہیں موجود تھے دادا جی کا بھانجا جبران بھی آیا ہوا تھا وہ اندر داخل ہوئی سب کو سلام کیا ایک نظر سارے پہ دوڑ آئی امی کا بے چین انداز ابا کی خاموشی پر سکون اور قدرے خوش بیٹھے دادا جی آج کل امی ابا اکثر دادا جی کے پاس جا بیٹھتے تھے اور دادا جی کے ان سے گلے دور ہوتے جا رہے تھے جبران بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا اس نے خاموشی سے پیالہ دادا جی کی سائڈ ٹیبل پہ دھرا تو امی فوراً بولی تم جاؤ جبران کھلا دے گا جی اچھا تالیہ نے بس مسکرا کے دادا جی کو دیکھا وہ بھی جواباً مسکرایا اور سر کو خم دیا وہ واپس پلٹ آئی مگر ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا جبران کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے کل بھی وہ لان میں امی کے پاس بیٹھا تھا جب میں ٹیوشن سے آئی تھی کوئی تو بات ہے وہ کچن میں آئی اور چوکی پہ بیٹھ کے ہتھیلی گال تلے رکھے سوچی گئی کیا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا قریباً پندرہ منٹ گزرے تھے کہ ابا کی گرج دار آواز سنائی تھی تالیا تالیا وہ ایک دم ڈر گئی پھر بھاگی بھاگی اندر گئی دروازہ کھولا تو ان سب کے چہرے ویسے نہ تھے جیسے وہ چھوڑ کے گئی ابا غصے سے سرخ تھے تو امی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اور دادا جی ان کا چہرہ زر تھا اور آنکھوں میں آنسو کیا ہوا وہ ہف لائی یہ دلیا تم نے بنایا ہے نا امی چمک کے بولی تھی اس نے جلدی سے سر ایسا بات نہیں ڈالی جی کیا اچھا نہیں بنا اس کی نظریں دادا جی کی آنکھوں پہ ٹکی تھی اچھا ارے اس میں تو زہر ملا ہوا ہے انہوں نے پیالے سے چاندی کا چمچ نکال کے سامنے لے جایا زہر تالیا کا سر گھوم گیا وہ تو شکر ہے میں نے صحت کے پیش نظر گھر میں چاندی کے برتن استعمال کروانے شروع کیے اللہ نے ابا جی کی زندگی بچانی تھی تو ہم نے وقت پہ دیکھ لیا کہ سارا پیالہ اور چمچ پیا پڑ رہا ایسا صرف تب ہوتا ہے جب زہر چاندی کے چمچ کو چھو جائے وہ چوکٹ پہ کھڑے کھڑے پتھر بن گئے ایک نظر اس پیالے کو دیکھا جو واقعی سیاہ پڑ رہا آدھا دلیا زمین پہ گرا ہوا تھا پھر مری مری نظروں سے دادا جی کو دیکھا مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا میں نے خود دلیا بنایا ہے کسی نے کیسے اس میں کچھ ڈال دیا کسی نے نہیں تم نے ڈالا ہے ابا جی غصے سے چلائے تھے تالیا دادا جی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تالیا تم چاہتی تھی میں جلدی مر جاؤں اتنی جلدی کیا تھی بیٹے وہ سارے حساب کتاب کیے بیٹھے تھے پندرہ منٹ سے عدالت لگی تھی اور ساری تفتیش مکمل ہو چکی دادا جی کو یقین دلایا جا چکا تھا ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اس کا دماغ ماؤس پڑنے لگا رنگت سفید پڑ گئی بے یقینی سے ان کو دیکھتے نفی میں گردن لگا میں نے نہیں کیا یہ دادا جی میں ایسے کیوں کروں گی گلا رند گیا تھا اس نے ایک ہاتھ سے چوکھٹ پکڑ لی چکر سے آ رہی تھی امی اس کو جواب میں گالیاں دینے لگی لے پالر جانے کس نیچ خاندان کی تھی وہ ابا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پولیس بلا لی ان کی رشتے دار خاتون سب انسپکٹر بس آنے ہی والی ہوں گی وہ تالیہ سے سارا معاملہ اگلوا لے گی مگر وہ بھاگی نہیں چوکٹ کو پکڑے کھڑی بے یقینی سی تھی جبران بالکل چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا دادا جی میں نے یہ نہیں کیا میرا یقین کرے یہ سب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے دادا جی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے انہوں نے چہرہ پرے پھیر لیا جبران نے ان کا ہاتھ تھاما تو انہوں نے جواب میں زیادہ سختی سے جبران کا ہاتھ پکڑ لیا ہے وہ اپنا پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے اپنے جیت گئے تھے تالیہ کا دل پھر سے گیا میں نے یہ نہیں کیا وہ زور سے چیخ یہ سب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبران نے ان کو دکانوں کا بتا دیا ہے دادا جی یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھاری بھرکم عورت پیچھے سے آئی تھی تھانے دار میں اور اب وہ اس کو پیچھے کھینچ حوالات کی باتیں کر رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑاتی ہوئی چلا رہی تھی اللہ گواہ ہے میں نے یہ نہیں کیا دادا جی میری طرف دیکھیں دادا جی میری بات سنیں میں آپ کی تالیا میں آپ کو فجر پہ وضو کروانے آتی ہوں میں آپ کو آدھی آدھی رات کو پانی پلانے آتی ہوں دادا جی میں آپ کی واحد فیملی ہوں آپ میری واحد فیملی ہیں میری بات تو سنیں وہ اب رو رہی تھی مگر وہ عورت اسے پیچھے کھینچ رہی تھی اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جما رکھا ناخن لکڑی پہ گاڑ لیے کھینچتے اور گھسیٹنے کے باعث وہ چوکٹ سے رگڑتے نشان چھوڑ گئے کچھ ناخن ٹوٹ گئے انگلیوں سے خون رکھنے لگا مگر وہ چلائے جا رہے دادا جی میری طرف تو دیکھیں دیکھیں تو صحیح دادا جی زخمی ہاتھ ایک جھٹکے سے رسیوں کی قید سے آزاد ہوئے تھے اس نے وہ شیانہ انداز میں رسی پرے کی پھر گردن سے رسی کا توپ نکالا اور تیزی سے پیروں کے گرد سے گانٹے کو پیر آزاد کرتے ہی وہ فاتح کی طرف بڑھی پہلے ایڈم اس نے فوراً سے روکا اور وہ رک گئی فاتح کی آنکھوں میں دیکھا پھر ایسا بات نے سر ہلایا اور ایڈم کی طرف ایڈم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دی البتہ خود دوسری طرف دیکھنے لگا وہ اس وقت تالیہ کی خوش گفتاری سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا وہ چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا تالیہ کا کمرہ اس بھاری بھرکم عورت نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی اور تالیہ کو کرسی پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیچھے باندھ دیے تھے میز پہ قلم کاغذ رکھا تھا تالیا کا سر جھکا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی عورت آگے آئی اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا شکر کرو شفقت بھائی نے مجھے گھر پہ بلا لیا سب انسپیکٹر دردانہ نام ہے میرا جانتی ہو تم مجھے اچھی طرح بلکہ پورا علاقہ واقف ہے مجھ سے تھانے لے کر جاتی تو تم ایک گھنٹے کی مار برداشت نہ کر سکتی جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑی اس کا بھیگا چہرہ پرے لڑک گیا عورت اب اس کے سر پہ جھکی غرا کے کہنے لگی اس کاغذ پہ اعتراف جرم لکھو کہ کس طرح تم نے دادا جی کو زہر دینے کی کوشش کی ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گی مجھے دادا جی کے پاس لے جاؤ مجھے ان سے بات کرنی ہے وہ روتے بلکتے ایک ہی بات کہہ رہی تھی تھانے دارنی نے زور کا جھانپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا وہ کرسی سمیت نیچے جا گری دوردانہ جھکی اور گردن سے دبوچ کے اسے اٹھایا جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو بلکہ لکھ تو میں نے دیا ہے اس پہ دستخط کرو وہ اسٹیمپ پیپر تھا اور بالکل تیار تھا تالیا کے آنسو یکدم رک گئے وہ بالکل ٹھہر گئی چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی پھر اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے سر اٹھایا اور دوردانہ کو دیکھا اچھا کہاں کرنے ہیں سائن وہ بدلے ہوئے انداز میں بولی تو دردانہ نے گہری سانس لی اور پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگی اسی کاغذ پہ بالکل نیچے جہاں تمہارا نام لکھا ہے اور ساتھ تاریخ بھی ڈالو وہ دوپٹے کی گرہیں کھول رہی تھی اگر میں سائن کر دوں تو تم مجھے دادا جی سے ملنے دو گی دردانہ اس کے پیچھے کھڑی تھی اس بات پہ تلخی سے مسکرائی مگر بظاہر نرمی سے بولی ہاں بالکل اچھا میں کر دیتی ہوں سائن وہ رضامندی سے بولی اور گردن کاغذ پہ جھکا لی اب وہ تحریر پڑھ رہی تھی دردانہ نے آخری گرا کھولی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور قلم اٹھایا پھر کاغذ چہرے کے سامنے لائے تحریر پڑھنے لگی وہ تحریر جس کے مطابق وہ دادا جی کو مارنے کا اعتراف کر رہی تھی دردانہ گہری سانس بھر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تالیا نے کاغذ میز پہ رکھا اور سائن کرنے جھک گئی ساتھ ہی منہ میں کچھ بولی دردانہ نے ابرو اٹھایا کیا وہ پھر جھکے جھکے کچھ بڑ بڑائی دردانہ نے بک رہی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا تالیا کی مٹھی کی پشت زور سے اس کی ناک پہ آ لگی تھی دردانہ تیورا کے پیچھے کھل کی حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائے مگر یہ اختتام نہ تھا یہ صرف آغاز تھا مجھے مارا تم نے ہاں تالیہ بنتے مراد کو مارا تم نے وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی اور اسے گردن سے پکڑ کے اٹھایا پھر توڑ اس اس کے کے چہرے پہ مکے مارنے لگی نے چلاتے ہوئے بال کھینچے مگر تالیہ بھی کافی صحت مند تھی اور اس کا جنون اور جوش کہیں زیادہ تھا چند لمحے میں اس نے دردانہ کو پھر سے نیچے گرایا اور کرسی اٹھا لی میں تالیہ بنت مراد ہوں میں محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں میں دنیا پہ حکمرانی کے لیے بنی ہوں مجھے مارا تم نے وہ دیوانہ وار کرسی کی ٹانگ اس پہ برسائے جا رہی تھی دردانہ زمین پہ گری دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا مگر تالیا اسے مارے جا رہی تھی چند منٹ بعد جب تالیا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر آداری میں کھڑے ابا امی اور جبران نے پر امید نظروں سے اس طرف دیکھا دروازہ کھلتا گیا اور جو منظر سامنے آیا اس سے ان کی مسکراہٹیں سنتی سامنے کرسی پہ دردانہ بے حال خون آلود چہرے کے ساتھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور گردن نکاہت سے ڈھلکی تھی امی کا منہ شوق سے کھل گیا دوردانہ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی دروازے کی اور نکل کے سامنے آئی الجھی پونی سے نکلتے بال ماتھے پہ گومڑ اور خون سرخ انگارہ ہرنی جیسی آنکھیں اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی جو وہ الماری میں رکھتی تھی چوری شدہ پھل رات گئے کاٹ کے کھانے کے لیے اس چھری کو لہراتے ہوئے وہ ان سب کو گھورتی آگے آئی اور کس کو کروانا ہے مجھ سے اعتراف جرم ہاں اور کون مجھے مارنے آئے گا کس میں ہمت ہے کہ ابو تالیا کو ہاتھ بھی لگائے ابا تو وہیں کھڑے رہے مگر امی دو قدم پیچھے کو ہٹتے اب ہٹو سامنے سے تم لوگ مجھے دادا جی سے ملنا ہے وہ لال بہبو کا چہرے کے ساتھ گرا کے بولی تھی اور اگر کوئی درمیان میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی اس کو نہ چھیڑو شفقت بھائی پیچھے سے نڈھال سی بندھی ہوئی دردانہ درد سے چلائی یہ واقعی مار دے گی آپ کو یہ پاگل ہو چکی ہے تالیا جبران نے پکارا تو تالیا نے غصے سے اس کو دیکھا تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کے میں دادا جی کو تم لوگوں کی اصلیت بھی بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی میں تم لوگوں کو تالیا دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے دادا جی مر گئے ہیں وہ بنا کسی دکھ کے بے تاثر سا بولا تالیا کے کندھے ڈھلک گئے چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گیا چند لمحے وہ ساکن سی کھڑی رہی پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی تیز تیز زینے پھلانگے اور دھاڑ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا جبران درست کہہ رہا تھا دادا جی جا چکے تھے اسے دیر ہو گئی تھی لب بھینچے سر جھکائے اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گھانٹ کھولی تو ایڈم کے ہاتھ کھل گئے وہ جلدی جلدی باقی رسی خود سے اتارنے لگا سوچا شکریہ کہے مگر چیتالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا اسی لیے خاموش رہا وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی گھوڑا گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی وہ تینوں بری طرح چونکے فاتح نے گردن موڑ کے پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا جو وہ رکی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی یہ کیسی دیوار ہے تالیہ اپنی طرف سے جھانکنے کی صحیح کر رہی تھی مگر کچھ واضح نہ تھا یہ شہر کی فصیل ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا ملاقہ شہر کی فصیل وان فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سیز لہر دوڑ گئی وہ تاریخی شہر سلطنت ملاقہ کا دارالحکومت ملاقہ ان کے سامنے تھا جہاں سلاطین کے محل تھے جہاں شہزادیاں رہتی تھیں کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا گھوڑا گاڑی رک چکی تھی چند افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی تالیہ نے سننے کی کوشش کی آپ درست کہہ رہے ہیں یہ شہر کی فصیل ہی ہے کیونکہ گاڑی بان غالباً کسی پہرے دار سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اس نے کان لگا کے غور سے سننا چاہا کسی ابو الخیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس قیمتی سامان ہے اب تحصیل کا سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے وہ سن کے ترجمے کر رہی تھی بھاری گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پھر سے چل پڑی تالیا نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لی یوں کے لگے وہ ہنوز مکیب بیٹھی ہے اسے دیکھ کے ایڈم نے بھی تکلیف کی اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے گھوڑا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی چھوٹے بنگلے میں اگر بتیوں کی مہک پھیلی تھی لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھی جن پہ جا بجا کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگے تھے فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی تھی چادریں البتہ خالی تھی لوگ مردے کو پڑھ کے بخش چکے تھے وہاں صرف وہ بیٹھی تھی سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے اکڑوں بیٹھی گھٹنوں پہ گال ٹکائے آنسو آنکھوں میں ہنوس اٹکا تھا ماتھے کا گھومڑ اب نیلا ہو چکا تھا دفتن دن صاحب اندر داخل ہوئے چادروں کے ایک طرف جوتے اتارتے اور ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے سامنے بیٹھے تالیا انہوں نے آہستہ سے پکارا نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم بس مطمئن وہ گھٹنے پہ گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھتی رہی گھر کی بات تھی اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی سمجھو معاملہ رفا دفع ہو گیا ہے دادا جی نے اس کے نام دو کانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا بھی اس لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا اب تالیا کو سزا دینا بیکار تھا وہ اسی طرح بیٹھی رہی پلکوں کے کنارے پہ آنسو اٹکا تھا مگر گرتا نہیں تھا تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم لڑکا ملیشیا کا ہے تمہارے ملک کا اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملیشیا چلی جاؤ گی ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑا دے کر رخصت کریں گے اور ہمارے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے جو تم نے چاچا جی کے ساتھ کیا اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا مگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا وہ جب اسی طرح بد بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑے میرے پاس کبھی جیب خرچ جتنے پیسے نہیں ہوئے لیکن جب بھی کچھ بچا پاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پہ بھیجتی جو ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی تو وہ وہیں رک گئے وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانوں میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے والنٹیئر پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں جب اسٹوڈینٹس یا سوشل ورکر رضاکار بن کے چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں اپنی رپورٹس تھیسز اور پیپرز لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے وہ بہت نیک کام کرنے گئے ہیں مگر نہیں اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں وہ وہیں کھڑے اس کو سنے گئے یہ رضاکار یتیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں چند دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں ہر اجنبی کو دیکھ کے بچوں کو لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا مگر جب وہ اپنے بھرے کاغذوں اور رجسٹر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے شفقت صاحب وہیں کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئے جیسے بد وقت برداشت کرے وہ دیوار کو دیکھتی رندھی آواز میں کہہ رہی تھی اور اگر کبھی وہ زندگی میں آگے جا کر کسی اجنبی کو اپنا مان بھی لے اور اس سے محبت کر بھی بیٹھے تو بھی آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خون کے رشتے پھیکے ہی ہوتے ہیں اور خون ہمیشہ جیت جاتا ہے اس کے بعد کسی سے محبت کرنا کسی سے اٹیچ ہونا اس بچے کے لیے ناممکن بن جاتا ہے اسی لیے میں اتنے سال سے اس تنظیم کو خیرات دیتی رہی تاکہ دوبارہ کوئی رضاکار کوئی اجنبی کسی یتیم بچے کا دل نہ توڑ سکے وہ اب خاموش ہو گئی تھی چہرہ ہنوز گھٹنوں پہ رکھا تھا اور آنسو ٹپک کے ہی نہ دے رہے تھے شفقت صاحب نے سر جھٹکا اور اپنے ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا دیے تالیہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یتیم خانے سے آزادی اس کو چھت دی اس کو پال پوس کے بڑا کیا اور اب شادی کر رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی غریب بچی کے لیے غربت کی وجہ سے ہی والدین نے یتیم خانے میں پھینکا ہوگا اگر اپنے اصل گھر میں پلتی بڑھتی تو فقیروں زندگی گزار رہی ہوتی مگر بھائی انسان بڑا ہی نہ ہے وہ افسوس کرتے باہر نکل گئے اکربتی کی مہک کا پھور میں گھل کے عجیب سی خوشبو بنا رہی ایسی خوشبو جو ایسا آپ کو مزید بھاری کرتی اندھیرا ملاکا شہر پہ پھیلا تھا گھوڑا گاڑی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی دونوں اعتراف میں اندھیرا تھا کہیں ایک منزلہ کمرے سے بنے تھے کہیں ریڑیاں رکھی تھی جن کے اوپر چادریں پڑی تھیں کہیں گھوڑے بندے تھے اکا دکا مشل کسی مکان کے سامنے روشن تھی تو تھی ورنہ ہر طرف اندھیرا تھا گھوڑا گاڑی اب ایک گلی میں مڑ گئی تھی دونوں اعتراف میں چاندنی میں واضح ہوتے مکان بنے تھے بلائی منزلیں سنباؤ کے گھر جیسی تھی ویسی ہی بالکونیاں ویسے ہی دالان وہ سلاخوں سے چہرہ لگائے محویت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس خاموش سوئے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی عجیب قدیم شہر تھا عجیب قدیم مکان تھے بلا آخر گھوڑا گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے جا رہی آگے کیا ہوگا تالیا کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کولا لمپور خوبصورت شہر اس دوپہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا سڑک کنارے ایک اخبار کے سٹال پہ وہ رکی کھڑی تھی کوالا لمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوش خوراکی کے باعث مزید بھر بھری سی ہو گئی تھی گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے ایسے میں وہ اخبار میں چھپے وان فاتح کے انٹرویو کو دیکھ رہی تھی جب دکاندار نے اس کو چناؤ کا کہا اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑ رکھے تھے آپ کو اخبار چاہیے یا تاج یا دونوں اور تالیا نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پہ رکھ لیا وہ پھولوں سے بنا تھا اور پھول بھاری نہیں ہوتے وہ اپنے فیصلے پہ مطمئن سی فٹ پاتھ پہ آگے چل دی اسے پارلر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا تاج کے باعث فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں نے کئی بار مڑ کے اسے دیکھا کسی نے ستائشی فکرہ بھی کہا وہ بے نیاز سی چلتی ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی اس نے چونک کے گردن اٹھائی پتہ بھی نہ چلا اور آسمان نے اپنے تھال الٹ دیے تھے موسلا دار بارش یکا یک شروع ہو گئی اس کے پاس چھتری نہ تھی تو وہ بھاگ کے دکانوں کے چھجے تلے آ کھڑی ہوئی مگر ان چند قدموں کے فاصلے نے ہی اسے بھگور ڈالا تھا منہ بسورے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گیلے ہو کے ادھرنے لگے تھے ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے تین زرد گلاب ٹوٹ کے زمین میں آ گرے وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پہ گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا گیلی زمین پہ گرے زرد گلاب ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیا ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی کرسی پہ بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا مگر وہ اجلت میں کھڑی ہی رہی اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی دفتر کی شیشوں پہ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی گھوڑا گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی آگے چار دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا وہاں دور دور تک گھوڑے بندھے نظر آ رہے تھے دیواروں پہ چند مچھلیں روشن تھی جن کے باعث منتر نامہ نیم روشن تھا گاڑی کو روک کے چند افراد نے وہ پنجرا اٹھایا اور اسے نیچے لا اتارا پھر ایک کونے میں رکھ کے خود آگے بڑھ گئے ہر طرف سناٹا چھا گیا جیسے سب ان کو بھول کے سونے جا چکی ہیں نیم اندھیرا اور سناٹا فاتح نے گردن اونچی کر کے دیکھا کچی مٹی کے احاطے میں ایک جگہ بجھی ہوئی لکڑیاں رکھی تھی گویا شام میں جلتی رہی ہوں گی ایک کونے میں کنواں بنا تھا سامنے بہت سے گھوڑے قطار میں تھے یہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں تالیا کی آواز پہ وہ چونکا وہ الجھی ہوئی سی سوال کر رہی تھی کیا یہ ہمیں مار دیں گے اگر مارنا ہوتا تو اتنی اچھی غذا نہ دیتے وہ بولا تو نے ایک نظر پنجرے کے دروازے پہ ڈالی اس کو باہر سے تالا لگا ہے اگر ہم کھول بھی لیں تو اس عجیب شہر میں کہاں جائیں گے تمام کو میرے بابا جانے کہاں ہوں گے کس سے رستہ پوچھیں گے اس نے اپنے ہاتھ کی کھلی رسیوں کو مایوسیوں سے دیکھا ہم یہ رسیاں کھول کے بھی قید ہی ہیں تالیا ادھر دیکھو تالیہ فاتح نے سختی سے پکارا تو تالیہ نے اداسی سے سر اٹھایا تم پہ پھر سے چار دن پہلے والی کنو تاری ہو رہی ہے ایسے مت کرو مجھے نہیں معلوم تم زندگی میں کن حالات سے گزری ہو مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہار دو ہم تمہارے باپا کے بہت قریب ہیں اس لیے شاباش ہمت کرو اور دروازہ کھولو یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا دی ساری اداسی اس قدیم فضا میں اڑ کے خاک ہو گئی آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہے نا وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے ابرو اچنتے سے اکٹھے ہوئے ہاں کیوں وہ بندے ہاتھ بدبخ جیب تک لے گیا اینک نکالی اور اس کی طرف پچھا لی تالیا نے دونوں ہاتھ سے اسے فضا میں کیچ کر لیا پھر اینک کھولی اور کھڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ باہر نکال کے تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا وہ متحیر ہوا تھا ایڈم البتہ چپ رہا چی تالیا کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا سلاخوں سے لگی بازو باہر لے جا کے تالے کے اندر چابی گھماتی تالیا فاتح کو دیکھ کے مسکرائی ایک جادوگر سے اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پہ تالیا بیٹھی تھی ایک ہاتھ گال تلے رکھے اور دوسرے ہاتھ سے میز بجاتی منتظر سی نظر آتی نظریں دروازے پہ لگی تھی میز پہ ایک اخبار بھی پڑا تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا میرے فادر جن کا نام ذلکفی ہے کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں میں ان کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پہ ان کا انتظار کرتی ہوں میرے پاس ان کا دیا زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہے اور میں ان کے پلٹ آنے کی آج تک منتظر ہوں اگر ان کو میرا احسان یاد ہے تو براہ مہربانی پلٹ آئیں تالیہ ساتھ میں کتاب میں رکھے ایک سوکھے زرد گلاب اور کھوٹے سکے کی تصویر بھی شایا کی گئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھتی تھی اتنے برس تک تالیا نے اس پھول کو نہیں کھویا تھا دفتن دروازہ کھلا اور ایک ہیٹ والا آدمی اندر داخل ہوا ہیٹ اس نے ماتھے پہ جھکا رکھی تھی صرف ہونٹ نظر آتے تھے یا چھوٹی چھوٹی سفید سیاہ داڑھی وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی پھر ہیڈ اتار کے رکھا تو چہرہ واضح ہوا ذلکفلی اب بھورا ہو گیا تھا سر کے بال آدھے سفید تھے جیب میں زرد پھول بھی نہ تھا مگر آنکھیں وہی تھیں مسکرا کے اس نے تالیا کو دیکھا کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیا وہ گال ہتیلی پہ جمائے اسے دیکھتی مسکرائی آٹھ دن سے شہر کے تینوں بڑے اخبارات میں وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پہ حیران ہوتے ہیں مگر میں جانتی تھی یہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا وہ صرف مسکرا دیا نظریں اس پہ جمی تھیں آئی ایم سوری میں کسی الوداع کے بغیر ہی چلا گیا لیکن میں نے کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا ہو تو مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں کم از کم اب نہیں شاید تب بھی نہیں تھا تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا تھا پولیس میں میرے مخبر بھی ہوتے ہیں خبر مل ہی جاتی ہے وہ تمہارا احسان تھا میں شکر گزار ہوں بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں بہروپیا چور ذلکفی کے چہرے پہ شوق ابھرا وہ ایک دم پیچھے ہوا تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے وہ اسی طرح ہتیلی پہ چہرہ جمائے بیٹھی اطمینان سے اسے دیکھے گئی مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند بالکفری صاحب جو ایک زہریلا سیب کھا کے مر جاتی ہیں یا گھڑی کے بارہ بجاتے ہی خوابوں کی تقریب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں جنہیں کوئی بھی بھیڑ یا دادی کے کپڑے پہن کے بے وقوف بنا سکتا ہے مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کی بو کو میلوں دور سے سونگ سکیں جو اپنے شیشے کی جوتی محل سے خود کھینچ کے واپس لے آئیں جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کرے جو اپنی ہر شے کو برف بنا دینے کی صلاحیت سے خوف زدہ نہ ہو جو ونڈر لینڈ میں خود کو جان بوجھ کے گم کر لیں جبکہ ان کو سارے رستے آتے ہوں اور جب وہ کسی بیسٹ کے قلعے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ان کا منتظر ہے سلزولکفی صاحب میں پیاری لڑکی ہوں نہ بننا چاہتی ہوں میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل میں راج کرے گی اپنی مرضی کی شہزادی بن کے وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا بس بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا تم کہاں رہ رہی ہو کوئی سہر سا ٹوٹا اس سوال پہ ایک نئی دوست کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ملی تھی لیانا صابری مگر اس کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا وہ میرے ہر کام میں میرا ساتھ دے گی مگر میں یہ چھوٹے موٹے ای میل اسکیم نہیں کرنا چاہتی مجھے بڑے کام کرنے ہیں تمہیں ان بڑے کاموں کی قیمت ساری زندگی چکانی پڑے گی تمہاری نیک رو بدی سے داغدار ہو جائے گی مجھے پرواہ نہیں ہے کیا آپ میرا ساتھ دیں گے ہاں ذلکفری نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے ایسے بات میں سر ہلایا تمہیں میں کوالا لمپور کی بہترین کون آرٹسٹ بنا سکتا ہوں تمہارے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے کہانی بازی کا اور تم ذہین بھی ہو لیکن تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا تالیہ نے گال تلے سے ہاتھ ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھا اچھا ٹھیک ہے میں موٹی ہوں مگر وزن کا اس کام سے کیا تعلق تم نے کہا تم بہترین بننا چاہتی ہو کسی بھی فیلڈ میں بہترین بننے کے لیے سستی اور موٹاپے سے نجات ضروری ہے جتنا انسان فٹ ہوتا ہے اتنا اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے اور اتنی ہی وہ محنت کر سکتا ہے اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے پچیس کلو وزن کم کرو اور پھر مجھے اس ای میل ایڈریس پہ میل بھیجو اس سے پہلے میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکوں گا اس نے ایک چٹ سامنے رکھی جس پہ ایک ای میل ایڈریس درج تھا تالیا نے اچنپے سے چٹ اٹھائی میں ساتھ ساتھ وزن کم کر لوں گی کیا آپ ابھی سے ہرگز نہیں موٹے لوگ بیکار لوگ ہوتے ہیں مجھے چڑ ہے موٹے لوگوں سے وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ پتلا اور فٹ ہونا ان کی زندگی کو کیسے روشن کر سکتا اور جو لوگ اپنے وزن کو محنت سے کم کر کے خود کو فٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا پہنچتے ہیں میں موٹاپے کی لانت کے ساتھ کسی کے ہمراہ کام نہیں کر سکتا پچیس کلو ٹھیک تمبی کرتے ہوئے سنجیدہ چہرہ بنائے وہ اٹھا اور ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھا وہ چٹ ہاتھ میں لیے گمسم اسے جاتے دیکھتی رہی میں تمہیں دنیا کا ہر کام سکھا لوں گا تم منٹوں میں بہروپ اور آوازیں بدل لو گی تنگ سوراخوں سے گزر جایا کرو گی تالے تمہارے ہاتھ میں آتے ہی کھل جایا کریں گے تم ہر کام سمجھ لو گی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر کام کرنا بھی آ جائے گا لیکن تم لوگوں کو کنوینس کر سکو گی کہ تم سب کرنا جانتی ہو اس لیے جب تیار ہو جاؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا ایک آخری نظر اس پہ ڈال کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ گم سم سی اس ہیٹ والے پرسرار آدمی کو جاتے دیکھتی رہی اینک کا ہینڈل تالے کے سوراخ میں وہ مختلف زاویوں سے گھما رہی تھی یہاں تک کہ کھٹک کی آواز سے وہ کھل گیا تالیا مسکرائی اور تالا نکال کے زمین پہ گرا دیا پھر فاتحانہ نظروں سے ان کو دیکھا صدیوں سے قدیم چینی تالے ایک ہی طرز پہ بنتے آ رہے ہیں یہ تو کافی آسان تھا اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور باہر اتری ٹانگیں سیدھی کرنے پہ درد اور تکان محسوس ہوئی مگر ساتھ میں خوشگوار احساس بھی ہوا وہ آزاد تھی اسی پل سامنے دیوار سے بندھا گھوڑا زور سے ہنہنایا تالیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی اپنے مالکوں کا وفادار جانور اس کو باہر نکلتے دیکھتے ہوئے زوردار آوازیں نکال رہا تھا وہ جلدی سے مڑی ایڈم فاتح صاحب کی رسی کھولو ہمیں نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ باہر نکل آئے اس کی ہراساں نظریں عمارت کے بند دروازوں پہ جمی تھی جہاں سب سونے اندر جا چکے ایڈم نے جلدی جلدی اپنی پیر کھولے پھر فاتح کے ہاتھوں کی طرف آیا ایڈم جلدی کرو وہ دبا دبا سا چلائی دوسرے گھوڑے بھی ایک ساتھ آوازیں نکالنے لگے تھے ایک نے فضا میں اگلے ٹاپ بھی بلند کر دیا عمارت کے اندر سے آوازیں آنے لگی جیسے لوگ جاگ گئے تھے ایڈم وہ چیخی میں کھول رہا ہوں وہ بدہواسی سے فاتح کے ہاتھوں پہ بندھی رسی کی گانٹ ڈھونڈ رہا تھا اندھیرا اور اتنی گھانٹیں کچھ سجائی نہ دے رہا تھا یکدم فاتح نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ایڈم نے چونک کے سر اٹھائے تم جاؤ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تم دونوں جاؤ اور مراد کو ڈھونڈو تالیا سناٹے میں رہ گئی نہیں ہم آپ کو کیوں چھوڑ دیں نہیں بے وہ مت کرو لوگ جاگ گئے ہیں وہ پہنچ گئے تو ہم تینوں پھنس جائیں گے جاؤ بھاگو وہ آپ کی برہمی سے اونچا سا بولا ہاتھ اس نے پرے کر لیے تھے ایڈم شوق تھا سر ہم کیسے آپ کا کیا ہوگا وان فاتح کو زندگی میں کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی تم دونوں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے میں اپنا معاملہ خود سنبھال لوں گا تم جاؤ جاؤ تالیہ نے بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھا پھر عمارت کو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کھڑکیوں کے پٹ کھلے پھر دروازے اس نے بے بس نگاہ فاتح پہ ڈالی وہ اس نگاہ کو سمجھ گیا تھا تم نے کہا تھا اگر سارے ملیشیا میں میرے ساتھ صرف ایک شخص کھڑا ہو تو وہ تم ہوگی کوئی بھی انسان میری بات ماننے والا نہ رہے تب تم میری بات مانو گی کیا تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ تالیا کے دل پہ زوردار پتھر آ گیا اس نے ایڈم کو دیکھا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی بھاگو ایڈم پھر دوبارہ فاتح کو دیکھا تالیا آپ کو بچانے آئے گی تالیا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی تو آنکو مگر پنجرے میں بیٹھا شخص چانے اچکا کے بولا تھا نو آفینس مگر فاتح کو کبھی کسی کی مدد یا ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں اب جاؤ یہ حکم تھا وہ دونوں پیچھے دیکھے بنا ایک ساتھ بھاگے تھے عمارت کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے دو تین آدمی ہڑبڑائے ہوئے سے باہر آئے ایک کی نظر دور گیٹ پہ پڑی جس کا بڑا سا کنڈا تالیا کھول رہی تھی روکو پکڑو وہ حفاظ باختہ سا چلایا مگر تالیا کنڈا کھول چکی تھی گیٹ کھل گیا اور وہ دونوں باہر بھاگ گئے پنجرے میں بیٹھے وان فاتح نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا اور آنکھیں بند کر لیں ہر طرف ان لوگوں کو روکو پکڑوں کی پکار مچ گئی تھی کسی نے مشل اٹھائی کسی نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی بہت سے لوگ گیٹ کے پار ان کے تاقب میں دوڑتے دکھائی دے رہے تھے وہ آنکھیں موندے اکڑوں بیٹھا تھا آریانہ دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھے کیا آپ کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ فاتح نے آنکھیں کھولی سفید لباس والی آریانہ پل کے جھپک جھپک کے اسے دیکھ رہی تھی وہ مدھم سمجھ کر آیا کبھی پڑی تو نہیں لیکن تالیہ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن نہیں آپ درست کہہ رہے تھے میرا نہیں خیال آپ کو کسی کی ضرورت ہے آپ اپنے لیے کافی ہیں میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں وہ پوری سچائی سے بولا تھا اسی اسنا میں ایک آدمی پنجرے کی طرف دوڑتا آیا اور مشل کی روشنی میں کھلی رسیاں دیکھنے لگا وہ دم بہ خود تھا پنجرے کے دروازے پہ ضرب کا کوئی نشان نہ تھا وہ جھکا اور زمین پہ گرا تالا اٹھا کے دیکھا وہ صحیح سلامت تھا جیسے چابی سے کھولا گیا ہو نہ کہ توڑا گیا ہو کس نے کیا ہے یہ تالا کس نے کھولا ہے بتاؤ وہ مقامی زبان میں تالا لہرا کے غصے سے فاتح سے بولا تھا اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ آریانہ کی قدرے خائف سی سرگوشی سنائی دی یہ تالا فاتح اپنی زبان میں تالے کی طرف انگلی کر کے اشاروں میں سمجھانے لگا اس آدمی نے کھولا ہے وہ جو اس نے بالوں کی طرف اشارہ کیا لمبے بالوں والا ہے چہرے پہ زخم کا کوس نما نشان ہے وہ آیا تھا اور اس نے تالا کھول کے ان کو بھگا دیا وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کر کر کے بتا رہا تھا آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس نے چونک کے مڑ کے دیکھا زخم کے نشان والا آدمی گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا کیا اس نے بھگایا ہے ان کو اس نے اشارے سے پوچھا بے یقینی سی بے یقینی تھی ہاں اس کے پاس چابی تھی اس نے تالے میں ڈالی اسے کھولا اور بھگا دیا فاتح نے ہاتھوں سے ساری علامتیں بنا کے دکھایا آدمی نے دان کچ کچا لیے غصے سے دروازہ بند کیا تالا مقفل کیا اور اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ وہ اس کے کندھے کو ہلا کے الجھن سے پوچھنے لگی سیاست وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور جاتے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا کس طرف جانا ہے وہ دونوں تیز تیز دوڑ رہے تھے جب ایڈم نے ہامتے ہوئے پوچھا گیٹ کے پار تاریخ گلیاں تھیں صرف چاند کی چاندنی پھیلی تھی جس سے بامشکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا تھا پتہ نہیں بس بھاگو وہ تیز دوڑ رہی تھی اندھیر گلی میں وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے پیچھے اس عمارت سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ لوگ جاگ چکے تھے اور ان کے تعقب میں تھے گلیوں کے درمیان سے ہوتے وہ کھلے سے احاطے میں آ گئے یہاں دونوں اطراف میں لکڑی کی دکانیں اور چھابڑیوں کی کتارے لگی تھی جو رات کی اس پہر چادروں سے ڈھکی تھی شاید وہ بازار تھا وہ بنا مڑے بھاگتے گئے تعقب کرنے والوں کی آوازیں قریب آ رہی تھی تالیا کے سر پر دوڑتے قدم تیزی سے اٹھنے لگے جسم پسینے میں نہا گیا تھا مگر وہ دوڑے جا رہی تھی سامنے شہر کی طویل فصیل تھی وسط میں گیٹ لگا تھا مگر وہ گیٹ کی طرف نہیں گئے وہ دیوار کے ساتھ آگے دوڑتے گئے یہاں تک کہ گیٹ کے پہرے داروں سے دور نکل آئے ایک دوسرے کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی بولنے یا پوچھنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا ایڈم نے دیوار پہ جست لگائی اور اوپر چڑھنے لگا دور سے مشلوں کی روشنی قریب آ رہی تھی آوازیں شور تالیا دیوار پہ ہاتھ جمائے پیر اوپر جمانے لگی فصیل اتنی اونچی نہ تھی صرف علامتی تھی چند لمحوں میں وہ دونوں وقت کے مسافر دیوار کے پار کود چکے تھے سامنے لمبی سڑک تھی اور اس کے گرد کھیت تھے وہ دونوں کھیتوں کی طرف دوڑتے چلے گئے وان فاتح کہتے ہیں ان کو میری ضرورت نہیں وہ ہامتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کے الٹ تھا وہ کھیتوں میں داخل ہو چکے تھے پیچھے فصیل کا گیٹ کھلتا دکھائی دے رہا تھا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی یقیناً وہ لوگ شکاری کتے ساتھ لائے تھے وہ مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں سیریسلی چیتا کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے وہ حواس باختا سا بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی لیکن آج انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کھیتوں کے دائیں طرف جھاڑیاں تھیں اور ان کے پاس جنگل ایڈم کے قدم اس طرف اٹھنے لگے وہ بھی اسی سمت میں بھاگ رہی تھی یہ کوئی اور جنگل تھا اس رین فارسٹ سے میلوں دور مگر ویسا ہی تھا اونچے درخت جھاڑیاں کہیں بلندی کہیں نشیب وہ دونوں بھاگتے چلے گئے تیز سانس لینے کی آوازیں ہوئے گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھن دوڑنا کتوں کے بھونکنے اور کی آوازیں کر رہی تھی پھر ایک دم وہ رک گئی جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا چیتالیاں رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی دوڑیے وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا نہیں اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی ان کے پاس شکاری کتے ہیں تالیا نہیں بھاگے گی وہ کہتے ہوئے دائیں طرف چند قدم اٹھائے آپ کیا کر رہی ہیں اور ایڈم ایڈم میں یہی فرق ہے تم شکار بن کے سوچتے ہو میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی اگر میں شکاری ہوتی تو تالیا اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی کیسے دو چیزیں دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے ہوئے انگلی کی وی بنا کے پیچھے دکھائی ان کی رفتار اور سونگنے کی حص وہ دھنکنی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی جنگل میں نہیں لاتا اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے وہ زخم کے نشان والا آدمی وہ موٹا ہے اس لیے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا ہمیں کتے سے زیادہ نہیں اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے ڈھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی تھی اور دوسری چیز وہ گھبرایا کھڑا تھا کتے کی حصے مشامہ سونگھنے کی خوشبو کہتے ہوئے اس نے چاند کی روشنی میں چند پتے توڑ لیے کالی مرچ کا پودا اور وہ دیکھو بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا وہ شہتوت کا درخت منگ کدو انڈین شہتوت ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے ان کو خود پہ مل لو ایڈم ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ وہ دمبا خود کھڑا تھا تالیا نے زرد چہرہ اٹھا کے نکاہت سے اسے دیکھا بھاگتے بھاگتے وہ بے حال ہو گئی تھی کلائیوں سے خون ہنوز رس رہا تھا کیونکہ میں شکار باز ہوں پھر وہ ایک درخت کی جانب لپکی اور اس لیے بھی کیونکہ کیل کے جس کون آرٹسٹ نے مجھے چوریاں کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے پولیس کے کتوں سے بچنا بھی سکھایا تھا ایک درخت کے پاس وہ رکی اور دیوانہ وار پتے توڑنے لگی ایڈم فوراً جھاڑیوں کی طرف دوڑا کالی مرچ یا شہتوت سے زیادہ سکنک کیڑ اچھی رہتی ہے کتوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا علم یاد آیا تو جھاڑ دیا مگر میرے خواب کے مطابق یہاں مرچیں اور دودھ ہی ہیں وہ پتوں کو مسلنے لگی ان کا رس ان کی خوشبو ناقابل برداشت تھی مگر تالیہ دیوانہ وار ان کو خود پہ ملے گئی ایڈم بھی خود پہ پتے اور ان کے پھول مسل مسل کے مل رہا تھا آس پاس تیز خوشبو آنے لگی تالیہ کو زوردار چھینک آئی اس نے ناک بند کر لیا اور پھر ایک درخت کی کھو میں جا بیٹھی دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی مزید بھاگنے کا مطلب تھا اپنی پوزیشن سے تعاقب کاروں کو آگاہی دینا وہ مزید بھاگ نہیں سکتے ایڈم بھی اس کے ساتھ کھو میں آ بیٹھا اب وہ دونوں آس پاس کے درختوں سے بھی چھپ چکے تھے چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے پرندوں کی چہچہاہٹ دور کتوں کے غرانے کی آواز دوڑتے قدم یہ جنگل کسی رین فارسٹ کی طرح ہی تھا گیلا کیچڑ آلود گھنے درخت اور ہر طرف اندھیرے ایسے میں ایڈم نے سامنے بیٹھی تالیا کو دیکھا جو گھٹنوں کو سینے پہ لگائے سمٹی بیٹھی محتاط کی تا کاروں کی چاپ سن رہی تھی آدھی کھلی چوٹی آگے کو ڈالے مٹی لگا چہرہ گالوں پہ زخم کے نشان اس سے اس سے ہمدردی ہوئی آپ کو آپ کے خواب یوں بھی مدد دیتے ہیں ذرا نرمی سے پوچھنا چاہا ہاں کیوں تم خواب نہیں دیکھتے کیا وہ پٹاخ سے بولی ایڈم کا حلق تک کڑوا ہو گیا لب بھینچ دیا آپ کو برداشت کرنا چھ سو سال پیچھے آنے سے زیادہ مشکل ہے پانچ سو ستاون سال کبھی ریاضی کی کتابیں نہیں پڑھی کیا وہ بس اسے دیکھ کے رہ گیا پھر سے لب کھولے ہی تھے کہ تالیہ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ رہی تھی ایڈم کا سانس تھم گیا بد وقت تھوک نکلا وہ البتہ بالکل ساکن بیٹھی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا چیتالیہ وہ دبا دبا سا بولا تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا میں لوگوں کے سوتے ہوئے ان کے کمروں میں گھس کے چیزیں بنا آواز کے نکال لاتی ہوں تالیہ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا ذرا رکی سوائے سمی سے آخری فکرہ لبوں میں ادا کیا مگر اس نے سن لیا حیرت سے اسے دیکھنے لگا آپ اتنی بہادر ہو کے اس آدمی سے کیوں ڈرتی ہیں پتہ نہیں وہ لمحے بھر کو سوگوار ہوئی پھر جلدی چہرے کو واپس سنجیدہ کر لیا آوازیں دور جا رہی ہیں ہے نا بھونکنے کی آواز مدھم ہو رہی کتے شاید واپس پلٹ رہے ہیں دودھ کے پتوں نے کام کر دکھایا وہ مسکرایا چند منٹ میں آوازیں پست ہوتی ہیں اور بالکل ہی دم توڑ گئے جنگل میں بالکل خاموشی چھا گئی واحد شور پرندوں اور مینڈکوں کی آوازوں کا تھا تالیا کھو سے نکل آئی اور اوپر درختوں کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھا یہاں سے وہ واضح نظر نہ آتا تھا بس سیاہی پہ چند تارے تھے جیسے تارے وہ چونکی ہمیں جنگل سے نکل کے اس تارے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں الور سنگائی لے جائے گا وہ کیا ہے ایڈم بھی باہر نکل آیا میرے گاؤں کا نام وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی ایڈم اس کے پیچھے لپکا کیا آپ کو وہ تارا یاد ہے مجھے تاروں کا سارا ڈیزائن یاد ہے میں پہچان لوں گی تالیا کچھ نہیں بھول کہہ کے وہ رکی سوائے اپنی زندگی کے دس گیارہ سالوں کی اور ایک دم کھلکھلا کے ہنس دی وہ بھی ہنس پڑا جی، تالیا بہت ذہین ہے وہ بے اختیار بولا تو تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو کدھر ہونا چاہیے جانتی ہیں کدھر مسکراہٹ گہری جیل میں وہ سنجیدگی سے جتا کے بولا اور آگے بڑھ گیا تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی غصے سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر پیچھے لگ گئی ابھی وہ جیل بنی نہیں جس میں تالیا مراد کو قید کیا جا سکے بن بھی چکی ہے اور پچھلی رات ہم اس میں گزار بھی آئے ہیں میڈم اور وہ توڑی کس نے تھی ہاں وہ ترکی بترکی جواب دیتی اس کے ہمراہ جا رہی درختوں کی حدود ختم ہوئی تو سامنے سڑک نظر آئی وہ جنگل کو کاٹ کے بنائی گئی تھی اور سیدھی ملاقہ شہر کی فصیل تک جاتی سڑک پہ قدم رکھتے ہی تالیا نے گردن اوپر اٹھائی تو سیاہ آسمان اپنے تاروں کے ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ چند لمحے اوپر دیکھتی رہی پھر بازو بلند کر کے اشارہ کیا اگر ہم اس تارے کو اس جانب رکھے تو اشاروں سے بتانے لگے ہم الور سنگائی پہنچ جائیں گے ہمیں اس سمت میں سفر کرنا ہے اوکے ایڈم نے ایسا بات میں سر ہلایا وہ سڑک کے درمیان میں کھڑے ایک جانب ملاقہ تھا دوسری جانب کا رستہ الوز سنگائی کو جاتا تھا تالیا نے باری باری دونوں اعتراف میں دیکھا ہو سکتا ہے میرے پاپا ابھی تک الوز سنگائی میں ہوں وہ خواب کسی کیفیت میں بولی پھر چونکی لیکن وان فاتح ملاقہ میں ہے لیکن ہمیں پہلے الوز سنگائی جا کے آپ کے والد کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے وہاں لوگ کچھ بتائیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈ سکیں گے اور وان فاتح کو یہیں چھوڑ دیں ہم فاتح صاحب کے لیے واپس آئیں گے مگر ہمیں وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اگر باپا قید ہو چکے ہوں تو وہ ملاقہ میں ہی ہوں گے یا کسی دوسرے شہر میں الوز سنگائی جانے کا فائدہ نہیں لیکن فاتح صاحب نے کہا تھا کہ تم بھی اور مجھ میں جانتے ہو کیا فرق ہے وہ تیزی سے بولی چپتی ہوئی نظریں ایڈم پہ جمی تھی میں کتابیں پڑھنا جانتا ہوں یہی نا تم حکم ماننے کے لیے بنے ہو لیڈ ہونے کے لیے اور تالیہ حکم دینے کے لیے بنی ہے لیڈ کرنے کے لیے اس لیے تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں انگلی سے سینے پہ دستک دی تو اس کا انداز حتمی تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی میں وان فاتح کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی ہمیں پہلے ان کا سوچنا ہے مگر آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کہ کیا یہی کہ ان کو قید چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤں مجھے زیادہ عزیز وہ وعدہ ہے جو انہوں نے ابھی مجھ سے لینا ہے مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے اور اس نے فصیل کی طرف قدم بڑھا دیا مگر ملاقہ میں وہ لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے ہم ان سے کیسے بچیں گے تالیہ جواب میں مسکرائی وہ دو بدحال پھٹے کپڑوں اور میلے چہرے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم اگر ایسے نہ رہیں تو وہ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا کیا مطلب بتاتی ہوں پہلے واپس چلو ہمیں صبح ہونے سے پہلے شہر کی دیوار پھیلانی ہے وہ سڑک پہ آگے بڑھ گئی اندھیر سڑک دونوں طرف جنگل اور درمیان میں کھڑا ایڈم اس نے ایک بے بس نظر الور تک جاتے رستے پہ ڈالی اور پھر تالیا کے پیچھے چل دیا صبح کی روشنی اس وسیع احاطے میں پھیل رہی تھی پنجرے میں تنہا بیٹھا وان فاتے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے دور نظر آتے گیٹ کو دیکھ رہا وہاں شکاری کتے اور گھوڑے واپس آ کھڑے ہوئے تھے ناکام نامراد وہ تالیا یا ایڈم کو پکڑ کے نہیں لائے تھے اور ان کے سوار آتے ساتھ ہی ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے تھے چہرے پہ زخم والا غصہ اور حیرت سے کچھ کہہ رہا تھا اور دوسرا آدمی انگلی اٹھا اٹھا کے اس کو کھری کھری سنا رہا تھا فاتح خاموشی سے اس منظر کو دیکھتا رہا جانتا تھا کہ ان کا وقتی جھگڑا تالیا اور ایڈم کو کافی مہلت دلا چکا ہوگا ایسے میں ایک اور آدمی پنجرے کے قریب آیا اور تالا کھولا اسے کندھے سے کھینچ کے باہر آنے کو کہا فاتح نے زور سے کندھا جھٹکا اور بندے ہاتھ سیدھے اٹھائے مجھے ہاتھ مت لگاؤ میں خود آ رہا ہوں زبان وہ نہیں سمجھا تھا مگر اشارہ سمجھ گیا تھا روپ تھا یا کیا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا وان فاتح بندے ہاتھوں پیروں کے ساتھ نیچے اترا اور سر اٹھا کے چمکدار سفید ہوتا آسمان دیکھا گردن سے بندھی رسی پیروں تک جاتی تھی مگر اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتا آدمی اسے اپنے تعقب میں چلاتا ایک طرف لے آیا عمارت کی دائیں جانب ایک لمبا سا برآمدہ سلاخوں کے دروازے تھے گویا ایک طویل سا قید خانہ ہو آدمی نے سلاخ دار دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر چلا آیا وہ طویل بیرک تھا اس میں بہت سے لوگ موجود تھے نحیف کمزور کچھ توانا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس چہروں پہ تھکن اور زخم لیے کوئی بیٹھا تھا کوئی لیٹا تھا سب نے اس آدمی کو اندر آتے دیکھا جو گدلے لباس اور چہرے پہ لگی مٹی کے باوجود باروب اور باوکار لگتا تھا اس کا اغوا کار اب اس کی رسیاں کھولنے لگا فاتح نے مزاحمت کیے بغیر ہاتھ سامنے کر دیے رسیاں کھولنے میں کافی دیر لگی پھر وہ باہر نکل گیا تو وان فاتح نے کلائیاں ہاتھوں سے دبائیں گویا درد سے سکون پانے کی کوشش کی ارد گرد تمام قیدی اس کو دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لیتے ہوئے سب کی نظریں اس پہ جمی تھی وہ سلاخ دار دروازوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا یوں کی پشت سلاخوں سے لگا لی اور چہرہ ان بدحال مفلس قیدیوں کی طرف موڑ لیا پھر وہ ہاتھ اٹھا کے ماتھے تک لے گیا سلام سر کو خم دیا وہ خالی چہرے اور ویران آنکھوں والے لوگ ٹکر ٹکر اس کو تک رہے کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ ننی پری نے کان میں سرگوشی کی یہی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس حال میں کیوں ہیں کس نے حق دیا ان اغوا کاروں کو کہ وہ جیتے جاگتے آزاد انسانوں کو جانوروں کی طرح اس پنجرے میں قید کر ڈالیں وہ الجھا ہوا تھا سوچ رہا تھا لب ہلائے بنا آریانہ کو جواب دے رہا تھا آپ ان کی فکر کیوں کرتے ہیں ڈیڈ آپ کو مراد اور اس کی چابی کا انتظار کرنا ہے جس کے ذریعے آپ جلد از جلد واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں جہاں ملک کی سب سے طاقتور کرسی آپ کی منتظر ہے آریانہ پریشانی سے بولی تھی وہ اس کا سب کانشیس مائنڈ تھا جو اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ دائیں سے بائیں ان خالی چہروں پہ نظریں دوڑا رہا تھا ہر آنکھ میں کرب اور غم کی عجب داستان رقم تھی اس مایوس لمحے میں فاتح رامزل کے اوپر عجیب سا انکشاف ہوا ہم تینوں کا غلطی سے وہ دروازہ پار کرنا میں سمجھتا رہا وہ ایک حادثہ ہے لیکن نہیں وہ چونک گیا تھا وہ حادثہ نہیں تھا میں یہاں کسی وجہ سے آیا ہوں چھ سو سال پہلے کے ملاقہ میں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے کوئی مقصد کوئی کام کوئی شے جو چھ صدیاں پہلے ادھوری رہ گئی تھی اور اسے پورا کرنے کے لیے وقت نے خود کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا ہم وقت کے قیدی ہیں مگر کسی وجہ سے اور جب تک وہ پوری نہیں ہوگی اس نے نفی میں سر ہلایا وقت ہمیں واپس جانے نہیں دے گا آریانہ دھک سے رہ گئی اور وہ وجہ آپ کو کیسے معلوم ہوگی ڈیڈ اس نے ان لوٹے پٹے چہروں سے نظر ہٹا کے ساتھ کھڑی بے چین سی آریانہ کو دیکھا اور مسکرایا کیا کوئی ایسی پہیلی ہے جو تمہارا باپ حل نہ کر سکا ہو بیبی مگر آریانہ نہیں مسکرائی وہ پریشانی سے اس کو دیکھے گئی ملاقہ کا قدیم شہر جاگنے لگا تھا فجر کی آزان کے ساتھ ہی لوگ اٹھ اٹھ کے کام کے لیے گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے ایسے میں وقت کے وہ دو مسافر ایک گھر کے باہر کونے میں چھپے بیٹھے تھے وہ لکڑی کا دو منزلہ گھر تھا اوپر ٹیرس اور کمروں کے دروازے بنے تھے سیڑھیاں بیرونی تھیں گھر کی چھت دوسرے گھروں کی طرح لکڑی کی مخروتی طرز کی تھی وہاں ساری گلی میں مخروتی چھتوں والے لکڑی کے ایک جیسے گھر ہی بنے تھے دفتن ٹیرس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر جاتا دکھائی دیا جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے گیا وہ دونوں دیوار کی اوٹ سے نکلے اور جھک کے چلتے ہوئے تیزی سے کمرے میں جھاگ گھسے تالیا آگے تھی اور ناخوش تھا ایڈم پیچھے باہر ابھی تک جامنی اندھیرا پھیلا تھا اندر آتے ہی جو منظر سامنے آیا اس میں زمین پہ فرشی بچھونا بچھا تھا جس پہ ایک ننا بچہ سو رہا تھا اور ایک عورت ان کی جانب پشت کیے چادر جھاڑ رہی تھی تالیا بلی کی چال چلتی اس کے پیچھے آئی اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا عورت کو مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا وہ اس کے بازو کے نرغے میں چند لمحے میں بے ہوش ہو گئی تالیا نے احتیاط سے اسے لگے گا یہ کمزوری سے چکر کھا کے گر گئی تھی وہ مڑی تو دیکھا ایڈم ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا کیا اس عورت کو تکلیف دینا ضروری تھا تو کیا کہتی محترمہ ہم آپ کے گھر چوری کرنے آئے ہیں خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں کان بلیو میں ایک چوری کی واردات میں شریک ہو رہا ہوں میں اس سے پہلے تم دھوکا دہی کی واردات میں بھی شریک ہو چکے ہو جب تم مجھے دھوکا دے کے فاتح صاحب کو سنباؤ کے گھر لے آئے تھے چابی جوڑ کے اس لیے زیادہ پارسانہ بنو اللہ نے زندگی رکھی تو واپس جاتے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو جیل بھجواؤں گا وہ جل کے بولا تھا تالیہ نے جواب نہیں دیا وہ صندوقوں کی طرف بڑھ گئی تھی یہ کھاتا پیتا گھرانہ لگ رہا ہے قیمتی چیزیں ہوں گی ان کے پاس خدا کرے اس گھر میں کوئی اور نہ ہو اس لیے جلدی سے اپنے لیے کپڑے ڈھونڈو خاون کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو کے نکلنا ہے وہ صندوق کھول کے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی کمرے کی دیوار پہ لگی مشل جل رہی تھی اس لیے سب صاف نظر آ رہا تھا بچہ ہنوز سویا ہوا تھا فجر باسی ہو گئی اور ملاقہ پہ سورج تلو ہونے لگا تو شہر کی گلیوں نے دیکھا وہ دونوں چپکے سے سیڑھیاں اتر کے گلی میں آ گئے تھے عرب ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور یہ وہ بدحال وقت کے مسافر ہرگز نہ لگتے تھے نے جامنی ریشمی باجوک رنگ پہن رکھا تھا پیروں تک آتا لہنگا نما لباس اور گھٹنوں تک آتی کمیز کندھے سے دوپٹہ گزار کے دوسرے پہلو پہ باندھ لیا تھا انگلیوں میں دو انگوٹھیاں اور گردن میں موتیوں کی مالا تھی حمام میں رکھے عجیب دودھ سے بنے ملغوبے سے اس نے بال بھی دھو لیے تھے کنگھی بھی کی عرب سے نہری بال کنگی ہوئے چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے کان میں مصنوعی بڑا سا پھول لگا رکھا تھا اور سر پہ ہیڈ پہن رکھا تھا یہ ملے طرز کا ہیڈ تھا نہ کہ انگریزی طرز کا جو وہ ملیشیا میں پہنتی تھی یہ الٹے لٹو کی شکل کا تھا اور ڈوری تھوڑی تلے اڑس دی جاتی تھی یوں کہ آدھا چہرہ چھپ جاتا تھا ایڈم نے بھی ایسے ہی ہیڈ پہن رکھا تھا نیچے کھلا سا پجامہ اوپر لمبی قمیض اور اس پہ نیلے رنگ کی پتلی جیکٹ جو سامنے سے کھلی تھی گویا کوٹ ہو یہ مقامی لباس تھا اور اس پہ کافی کھلا تھا شہر جاگنے لگا تھا لکڑی کے مکان ان کے درمیان آتے جاتے لوگ کافی عورتوں کے سروں پہ دوپٹے تھے اور لباس کھلے سے تھے مردوں کے لباس ایڈم کی طرح تھے چند ایک نے گزرتے ہوئے ان دونوں کو بھی دیکھا آرام تھے ایڈم جو بد وقت کھلے جوتوں میں چل رہا تھا اور گردن کڑا کے شانے بے نیازی سے چلتی تالیا سنو تم میرے بھائی ہو رستے میں ہدایت دی اللہ مجھے جہنم میں بھی آپ کا بھائی نہ بنائے میں کور سٹوری بتا رہی ہوں وہ بنا اثر لیے بولی ہم چین سے آئے ہیں مسالوں کا کاروبار کرتے ہیں اس زمانے میں یہی کاروبار بہت ان تھا لوگ انڈیا سے سمندر کے رستے ملاقہ کی بندرگاہ تک آتے اور مسالے بیچتے تو ہم انڈیا سے کیوں نہیں آئے چین سے کیوں آئے ہیں کیونکہ ہم انڈین نہیں لگتے ڈفر ہم چینی لگتے ہیں وہ اسے گھرکتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی چلتے چلتے وہ دونوں بازار کی حدود میں داخل ہو گئے تھے وہاں لکڑی کی دکانیں گلیوں میں بنی تھی کہوا خانے بھی تھے جہاں باہر کرسیاں میزیں بچھی تھیں ریڑھیوں پہ سامان رکھ کے بھی لوگ فروخت کر رہے تھے غرض فجر کے ساتھ ہی بازار میں گہما گہمی کا عالم تھا بس ایک چیز نہ تھی جو آج کی دنیا میں ہوتی تھی شور ٹریفک کا موسیقی کا آوازوں کا ہوں ہوں ہرگز نہیں آبادی کم تھی لوگوں کے اپنے بولنے کی ہی آوازیں آ رہی تھی بس وہ دونوں باوقار چال چلتے آگے بڑھتے گئے جہاں کہیں عورتیں سر سے پیر تک ڈھکی تھی وہاں کئی کندھوں سے گھٹنے تک کا لباس پہنے ہوئی تھی یوں کے کندھے بھی برہنا تھے اونچے جوڑے بنائے وہ مردوں کے ساتھ بازاروں میں کام کر رہی تھی اور انہیں کوئی ہراسا نہیں کر رہا تھا عجیب ماحول ہے چھ سو سال پہلے کے ملاقہ کا وہ اچنپے سے بڑ بڑائی پانچ سو ستاون سال چیتالیا وہ جتا کے بولا تھا اور ہم بازار میں کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں ایک یہی چیز تھی جو ان صندوقوں سے نہ ملی تھی ایک سکہ یا دمڑی بھی نہیں غالباً وہ اپنے پیسے کہیں چھپا کے محفوظ رکھتے تھے تالیا رک گئی ایک دکان کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا جو کپڑے کا ایک تھیلا اٹھا رہا تھا پھر اس نے سونے کا ایک سکہ دکاندار کی طرف بڑھایا سونا ہمیں سونا چاہیے وہ بڑ بڑائی زیریک نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں قدیم زمانے کے اس بازار میں لوگ معمول کی خریداری کر رہے تھے نگاہ ایک عورت پہ جارو کی جو لہنگے کمیز اور سر پہ دوپٹے میں ملبوس تھی اور ایک سبزی کی ریڑھی پہ کھڑی مختلف قسم کے پالک کے پتے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور کلائی میں موٹے کنگن تھے تم یہیں رکو میں ابھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیور اتار کے لاتی ہوں ہیں ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر کیسے تالیا نے ہیڈ ذرا سا اوپر کیا تو دھلا دھلایا صاف چہرہ اور اس پہ چھائے مشکوک تاثرات ایڈم کو نظر آئے کیوں تمہیں کیوں بتاؤں تاکہ کل کو تم وہی تکنیک سیکھ کے چوریاں کرتے پھرو اور تمہارا گناہ بھی میرے سر آئے آپ مجھے اچھی نیت سے بتا دینا میرے حفاظت کی نیت سے تاکہ کل کو اگر میں بھرے بازار میں ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ چور چکے کیسے میرے ہاتھ سے گھڑی اتار سکتے ہیں اور میں ان کو موقع نہ دوں تالیا سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی بات میں وزن تھا ویسے تو یہ کام پریکٹس سے آتا ہے مگر تکنیک یہ ہے کہ وہ نخریلے انداز میں شان بے نیازی سے بولی پہلے ٹارگیٹ سے ہاتھ میں لاؤ زور سے اور اس کی گھڑی یا انگوٹھی کو زور سے دباؤ جب بھی ہاتھ میں پہنی چیز زور سے دبائی جاتی ہے تو ہماری جلد سے وہ ایک احساس چھوڑ جاتا اگلے ہی لمحے گھڑی کو اتار لو آہستہ سے مگر چونکہ زور سے دبایا تھا تو ٹارگٹ کو لگے گا کہ اس نے ابھی تک ہاتھ میں کچھ پہن رکھا ہے اسے کافی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا ہاتھ خالی ہے آئی سمجھ ایڈم نے حیرت اور بے یقینی سے دونوں ابرو اٹھائے واؤ اور گردن سے زیور کیسے اتارا جاتا ہے تم کون سا زیور پہنتے ہو گردن میں جو میں تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اس تکنیک کا راز بتاؤں چپ کر کے کھڑے رہو ادھر میں ابھی آ رہی ہوں ناک سکوڑ کے ہوں کہتی آگے بڑھ گئی ایڈم بظاہر ریڑھی کی طرف متوجہ ہو گیا اس پہ بڑے بڑے دریان رکھے تھے ان کی مہک اتنی تیز تھی تھی کہ پھیلی وہ ان کو اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا دکاندار نے کچھ کہا تو گڑبڑا کے مسکرا کے پھل واپس رکھ دیے کنکیوں سے تالیا اس عورت سے ٹکراتی پھر اس کے ہاتھ تھام کے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی تھی لمحے بھر کا کھیل تھا وہ واپس آئی اور رومال میں چھپے کڑے دکھائے انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن بھی لی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا توانکو ایڈم محمد نے بے اختیار آسمان کو دیکھا میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان خاتون کا ساتھ دے رہا ہوں جن کے جہنم میں جانے میں مجھے اب کوئی شک نہیں رہا وہ کرارا سا جواب دیتی مگر ایک دم ہر طرف شور سمجھا آوازیں گھوڑوں کی تاپ لوگ دونوں اطراف میں ہٹنے لگے ہٹو بچوں کے نعرے لگے بغل اعلانات رستہ صاف ہونے لگا وہ دونوں بھی جلدی سے ایک دکان کے چھپر تلے آ کھڑے ہوئے کیا ہو رہا ہے رستہ کیوں صاف کیا جا رہا ہے وہ حیران پریشان سا تالیہ سے پوچھنے لگا کیونکہ اعلان اور ناروں کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی تالیا یک تک اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی قافلہ سا آ رہا تھا چیتالیہ بتائیں نا یہ اعلان کس چیز کا ہے شہزادی وہ خواب کسی کیفیت میں بولی ملاقہ کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے ادب سے رستہ چھوڑا جا رہا ہے اس کی آنکھیں اس طرف لگی تھی ان میں تپش سی ابھرنے لگی تھی ظالم شہزادی آ رہی ہے ایڈم وہ دیکھو سب کچھ سلو موشن میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا ایڈم نے فوراً اس جانب دیکھا کچھ جوش کچھ خوشی سے شمال کی سمت سے کافلہ آ رہا تھا آگے گھڑ سوار تھے کوئی بغل بجا رہا تھا کوئی تلواریں تانے ہوئے تھا درمیان میں شاہی طرز کی بھگی تھی سونے چاندی کے تاروں سے اس پہ نقش و نگار ہوئے تھے اور سیاہ چمکدار گھوڑے اس میں جتے تھے وہ سست روی سے چل رہی تھی بھگی کی کھڑکی کھلی تھی پردہ ہٹا تھا اور اندر تالیا نے انہی پر تپش نگاہوں سے بھگی کو دیکھتے گردن اونچی کی گھوڑے قریب آ رہے تھے دونوں طرف لوگ شوق اور روپ کے زیر اثر شاہی سواری کو دیکھ رہے تھے نعرے بھی گونج رہے تھے جو یقیناً شہزادی کے حق میں تھے جواب میں کھڑکی سے انگوٹھیوں سے مزین خوبصورت ہاتھ نکلا اب شہزادی اپنے ہاتھ سے ان ناروں کا جواب دے رہی تھی بھگی کے پہیے قریب آ رہے تھے جہاں ایڈم دم بخود کھڑا تھا وہاں تالیا تک کا سانس رک چکا تھا کھڑکی قریب آئی اندر بیٹھی عورت کا نیم رخ نظر آیا بڑا سا تاج جس سے لڑیاں نکل رہی تھی سرخ لباس جس کے کندھوں پہ سنہرے تاروں کا کام نظر آتا تھا بندھے والوں کا جوڑا اور کانوں میں لمبے لمبے ہیروں اور سونے کے آویزے لبوں پہ سرخ لپسٹک وہ خوشبوؤں میں بسی شہزادی خوب گوری اور چھوٹی آنکھوں والی تھی کافی خوش شکل تھی بس خوش شکل مسکرا کے اب وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں تالیہ اور ایڈم کھڑے تھے تالیا بنا پلک جھپکے نگاہیں اس پہ جمائے ہوئی تھی دفتن شہزادی کی نظریں تالیہ مراد پہ آ رکی تالیہ نے ہیٹ اوپر اٹھایا سنہری بال اور ان کے حالے میں دمکتا چہرہ زخم کے نشان اور آنکھوں کی سرد نفرت شہزادی کی کاجل لگی آنکھوں نے چند لمحے تک اس لڑکی کو دیکھا پھر نگاہیں آگے لے گئی مگر وہ وہ انہی سرد نظروں سے اس کو دیکھے گئی بھگی دور چلی گئی سپاہیوں کے گھوڑے آگے بڑھ گئے ایک سہر سا ٹوٹا اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا سنا تھا ایڈم مایوسی سے بولا تالیہ نے تلخی سے سر جھٹکا پھر ساتھ کھڑے بھوڑے آدمی کو دیکھا وہ بھی دور جاتے قافلے کو دیکھ رہا تھا وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی کیا آپ لوگ شہزادی کو پسند کرتے ہیں آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی میں اور میرا بھائی پہلی دفعہ چین سے ملاقہ آئے ہیں علاقے سے واقف نہیں ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں اس کا لہجہ مختلف تھا اور وہ یہ زبان ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی مگر آدمی سمجھ گیا سر ہلایا جب اتنے مسلح سپاہی ساتھ ہوں تو کون شہزادی کو ناپسند کر سکتا ہے انداز میں تنس تھا میں نے سنا ہے شہزادی بہت ظالم ہے الور سنگائی سے بہت سے لوگ قید کروائے ہیں اس نے ایسا ہی ہوا ہے پورے ہفتے سے گرفتاریاں جاری ہیں سارے قید خانے بھر چکے ہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ قید خانے کہاں ہوں گے وہ سر سا پوچھ رہی تھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا آدمی نے کندھے اچکا دیے محل میں ہی ہوں گے مگر یہ ظلم شہزادی نے اکیلے نہیں ڈھایا بندہ ہارا اس میں برابر کا شریک تھا یہ سارے بندے اسی کی ایما پہ پکڑے گئے ہیں ظاہر ہے وہ اس کا باپ ہے دونوں ایک جتنے ہی قصوروار ہیں وہ تنفر سے بولی بوڑھا گردن گھما کے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا کس کا باپ شہزادی تاشا کا باپ ملاقہ کا بندہ ہارا وزیر اعظم بوڑھے آدمی کے ابرو اچنتے سے اکٹھے ہوئے بندہ ہارا شہزادی کا باپ نہیں ہے اور یہ شہزادی یان سفو تھی جو چین کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور مرسل شاہ سلطان کی ہونے والی بیوی بندہ ہارا تو سلطان کا داد بھائی ہے شہزادی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں تالیا حکا بکا رہ گئی سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ کر تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی شہزادی تاشا کون ہے وہ آدمی اتنا ہی حیران تھا ایڈم بے بسی سے ترجمے کا منتظر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا شہزادی تاشا ملاقہ کی شہزادی ہارا کی بیٹی جس کے قصے دور دور تک مشہور ہیں وہ بے چینی سے بولی کچھ غلط تھا میں نے محل میں کافی عرصہ کام کیا ہے بیٹی ہمارے ملک میں تاشا نام کی کوئی شہزادی نہیں ہے میں یہ نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں تالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا تاریخ کی کتابیں غلط کیسے ہو سکتی تھی تو پھر بندہ ہارا کی بیٹی کا کیا نام ہے پچھلے بندہ ہارا کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی دو بیٹے تھے مگر پانچ روز قبل اس کو پھانسی دے دی گئی اور بیٹے جلا وطن کر دیے گئے اس نے سلطان کے پھپھی زاد بھائی کے ساتھ مل کے سارے پمبورو کے لوگوں کو پکڑوایا مگر وہ سلطان کا پھپی زاد اس نے محل میں آتے ہی بندہ ہارا کا پتہ بھی صاف کر دیا اور خود نیا بندہ ہارا بن بیٹھا اور اس کی بیٹی اس کی آواز کام اس کی ایک ہی بیٹی تھی دس گیارہ سال کی وہ چند دن پہلے کھو گئی تھی مگر راجا مراد کو لگتا ہے اپنی بیٹی کے کھونے کا کوئی غم ہی نہیں ہے بوڑھا آدمی افسوس سے کہہ رہا تھا سب جانتے ہیں وہ سلطان سے ناراض ہو کے الور سنگائی میں جا بستا سب جانتے ہیں وہ خود پمبورو تھا مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے غداری کی چال چلی اس نے سارے لوگوں کو پکڑوا دیا اور سلطان کا پسندیدہ بن بیٹھا پچھلا بندہ ہارا شہزادی یان سفو کا ہمدرد تھا اسی کی طرح ظالم مگر راجا مراد یان سفو سے زیادہ ظالم ثابت ہونے والا ہے سلطان آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتا ہے اور سچ پوچھو تو اس وقت سرزمین ملاقہ کا سب سے طاقتور شخص اصل بادشاہ راجا مراد ہی ہے وہ ہمیشہ سے شاہی خاندان کا حصہ تھا چند سال غریب لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی وہ نہیں بدلا وہی تکبر وہی حرف وہی طاقت کی لالچ بوڑھا نفرت اور غصے سے بول رہا تھا ساتھ کھڑے دو آدمی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے تالیا مراد سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی ایک قدم دو قدم آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے سرخ آنسو جن میں خوف تھا وحشت تھی بے یقینی تھی راجا مراد کہاں رہتا ہے ابھی تو وہ سب پہاڑی والے محل میں رہائش ہے یہاں سے چند کوس دور اس طرف ایک آدمی جوش سے بتانے لگا وہ مردہ چہرے کے کے ساتھ پلٹی ایڈم نہ سمجھی سے اس پیچھے لپکا چیتالیا جی، یہ کیا کہہ رہا تھا تالیا نے اسی سمت قدم اٹھاتے زیور کی پوتلی اس کی طرف بڑھائی تم یہی رکو میرا انتظار کرو مگر میں کیسے حکم مانو ایڈم حکم مانو وہ بھیگی آواز میں بولی تھی قدم رک نہیں رہے تھے وہ چلتی جا رہی تھی ایڈم وہیں ٹھہر گیا حیران پریشان فاصلہ زیادہ نہ تھا رستے صاف تھے آبادی کم تھی رستہ بتانے والے بہت تھے وہ ساحل کی سمت میں جا رہی تھی بے جان قدموں سے توانا قدموں سے سرد مردہ دل سے گرم کھولتے ہوئے دل سے پتھریلی آنکھوں سے آگ کی لپیٹے لیے آنکھوں سے سڑک کے ایک گرد اونچے ناریل کے درخت لگے تھے سڑک پہاڑی پہ اوپر تک جاتی تھی ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا جہاں سپاہی تھے کشتیاں کھڑی تھیں وہ سڑک کے آغاز پہ رکی اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھا سامنے سر سبز پہاڑی کی چوٹی پہ ایک خوبصورت محل واقع تھا بھوری لکڑی کا بنا مخروتی چھت کا اونچا محل اس کی چار دیواری کا بیرونی گیٹ بند تھا اور باہر شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے تالیا بنتے مراد نے ہیٹ کی ڈوری دو انگلیوں سے کھینچی اتنے زور سے اتنے زور سے کہ وہ ٹوٹ گئی اور ہیٹ نیچے جا گرا سمندر سے آتی ہوا سے اس کے سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگے اور ان کے حالے میں دمکتا سفید گلابی خوبصورت چہرہ دور سے پہرے داروں کو نظر آنے لگا وہ چکنے ہو گئے وہ ملاقہ کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی وہ چمکدار آنکھیں محل پہ جمائے قدم قدم اوپر سڑک پہ چڑھ رہی تھی دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا اتنی سحر انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائیں شاہی پہرے دار رک کے اس کو دیکھنے لگے جو جامنی لباس میں گردن میں موتی پہنے نیچے سے اوپر چلتی آ رہی تھی چرچ کے احاطے میں وہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہے جس کو مسز ماریا نے نرمی سے تھاما ہے اور اسی نرمی سے اس کا بریسلیٹ اتار لیا ہے وہ جب محل کی بارہ دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھی وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھ رہی تھی سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑے ہوئے تھے مسز اگنس نے اسے چور کہتے ہوئے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے گیارہ سالہ بچی تیورا کے نیچے گری ہے اب وہ چلا چلا کے اپنے پیسوں کا پوچھ رہی ہے جب وہ دربار میں آتی تو وزرا درباری اور غیر ملکی سفیر بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے وہ دبے پاؤں رات کو یتیم خانے کے فرج سے بند نکال کے منہ میں ٹھونس رہی ہے خوف سے بار بار دروازے کو بھی دیکھتی ہے تالیا مراد بنا پلک جھپکے پتھر نگاہیں گیٹ پہ جمائے اوپر اوپر چڑھ رہی تھی قدم قدم وہ بولتی تھی تو سلطان دم سادھے اس کو سنا کرتا تھا وہ گھاس پہ بیٹھی اسکیچ بنا رہی ہے مسکرا رہی ہے اور زرد گلاب کوٹ میں اٹکائے اس کے ساتھ بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا ہے وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی وہ لاہور کے اس بنگلے میں فرش پہ پوچھا لگا رہی ہے رگڑ رگڑ کے اور قریب بیٹھی ماں کی اردو اور پنجابی کی گالیاں سن رہی ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تیر اندازی تلوار زنی گھڑ سواری بازی وہ سب جانتی تھی وہ اونچے اڑتے غباروں پہ ایک کے بعد ایک کر کے تیر چلا رہی ہے کمان ہاتھ سے کھینچتی جاتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کو آ کے لگتا ہے وہ لکھ پڑھ بھی سکتی تھی وہ تاریخ کمرے میں لیمپ چلائے کتابیں کھولے بیٹھی پڑھ رہی ہے ہاتھ میں سیب ہے جسے وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہے رقص اور دوسرے فنون لطیفہ سے بھی وہ واقف تھی وہ ذلکفلی کے ساتھ جم میں کھڑی ہے اور اوپر لگے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے وہ اپنے پیر مشقت سے زمین سے اٹھا لیتی ہے وہ گھڑی پہ وقت نوٹ کر رہا ہے پھر اسے مزید بہتر کرنے کی ہدایت دیتا ہے چین اور ملاقہ کا کوئی ایسا کھانا نہ تھا جو وہ پکا نہ سکے وہ سوپ پارلر کے کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی ہے سر پہ جالی دار ٹوپی ہے اور سوپ بناتے بوڑھے شیف سے ہنس کے کچھ کہہ رہی ہے کوئی ایسا ٹانکا نہ تھا جس کو وہ کاڑ نہ سکے وہ حفاظتی اینک لگائے داستانے پہنے احتیاط سے ایک گلدان پہ دھاگے لپیٹ رہی ہے ساتھ ہی اصلی قدیم گلدان پڑا ہے جس کی جگہ اس کو یہ گلدان رکھنا ہے وہ حرم کی نگران تھی وہ تھپڑوں اور ٹھڈوں سے موٹی دردانہ کو فرش پہ گرائے مار رہی ہے دردانہ ہاتھ جوڑ رہی ہے اس کا خون بہ رہا ہے مگر وہ اس کو پیٹے چلی جا رہی ہے بندہ ہارا کی سب سے قابل اعتماد مشیر وہ ایئرپورٹ کے باتھ روم سے ڈر ڈر کے بیگ لیے نکلتی ہے خوف خوف ڈھیر سارا وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف تھی وان فاتح اس کو اسٹڈی میں بلا کے اسے فائل کی وجہ سے چور کہہ رہے ہیں پھر وہ اسرا کو زیر لب کوستی تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی ہے غرف کیا تھا جو راجا کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا وہ جنگل میں ہرنوں کو دور درختوں سے چھپ کے دیکھ رہی ہے پھر تاک کے خنجر مارتی ہے خنجر فضا میں تیرتا ہوا سیدھا ننے غزال کی گردن میں جا لگتا ہے وہ وہیں تڑپ کے گر جاتا ہے سرخ خون بہ رہا ہے اسی لیے اس کو تاشا پسونا کہا جاتا تھا تالیا مراد چلتے چلتے گیٹ تک پہنچ گئی پہرے دار برہمی اور ناگواری سے اسے دیکھ رہے تھے کیا بات ہے کس سے ملنا ہے گرج کے پوچھا تالیا نے آنکھیں اٹھا کے باری باری ان تینوں کو دیکھا پسونا یعنی انچینٹریس راجا مراد کو باہر بلاؤ میں راجا سے ملنے آئی ہوں اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر محل کی ایک کھڑکی میں کھڑے آدمی نے چونک کے اسے دیکھا ساحرہ تالیہ نے آنکھیں مزید اوپر اٹھائی دور محل کی کھڑکی میں کھڑا شخص جو سونے کے تاروں سے مزین شاہی چوہے میں ملبوس تھا اور جس کے سر پہ قیمتی کپڑا بندھا تھا وہ کوئی لکڑ ہارا کوئی مفلوکل الحال آدمی نہ تھا وہ اٹھی گردن والا وہ نگاہوں سے دیکھنے والا راجا مراد ہی تھا اور وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اجنپے سے گیٹ پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گردن اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی اور تم کون ہو پہرے دار نے گرج کے پوچھا میں اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی نظریں اوپر جمی تھی میں راجا مراد کی بیٹی ہوں بلند آواز میں کہا کھڑکی میں کھڑا آدمی سن رہ گیا یک تک بے سد راجا کی ایک ہی بیٹی تھی جو پہرے دار نے مداخلت کی کوشش کی جو پانچ دن پہلے کھو گئی تھی میں جانتی ہوں اس کا نام تالیا تھا میں وہ نہیں ہوں میں راجا کی بڑی بیٹی ہوں اس کی چینی بیوی کی واحد اولاد جس کو راجا نے چین بھیج دیا تھا اور اب راجا نے ہی مجھے واپس بلایا ہے اسکیمر نے کہانی گھڑ لی تھی اس لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور دروازہ کھول دو کیونکہ میں میں بندہ ہارا کی بیٹی ہوں وہ گردن اٹھائے اونچی گرج دار آواز میں کہہ رہی تھی انگلی سے سینے پہ دستک بھی دے رہی تھی منتقم آگ برساتی نظریں اوپر جمی تھی پہرے داروں نے ایک دوسرے کو دیکھا میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو کیونکہ میں میں ملاقہ کی شہزادی ہوں جاؤ اور بندہ ہارا کو خبر کرو پہرے دار نے سر کو قدر ادب سے خم دیا اور شہزادی میں کس نام سے ان کو خبر دوں وہ آرٹ گیلری کے آفس میں کھڑی تھی اور اسرا مسکرا کے سامنے کھڑے فاتح سے اس کا تعارف کروا رہی تھی یہ تالیہ مراد ہے فاتح نے سر کو خم دیا اور مسکرا کے رسمن بولا کیسی ہو تم تاشا میرا نام تالیا نے اٹھی گردن اور سرد آنکھوں سے اوپر دیکھتے کہا تاشا بنتے مراد راجا ہے بندہارا سے کہو اس کی بیٹی شہزادی تاشا آئی ہے